We are going to introduction to you rising star of south Asia well advocate he knows Islam and Christianity very well has this is you favourite every one جناب آپ کا آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ون ویک آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا اور اسلامک مونتھیزم کا پارٹ ون بہت اچھا لگا ہوگا آج ہم اسلامک مونتھیزم پارٹ ٹو کے اوپر بات کریں گے اور وہیں سے اپنی کڑیوں کو جوڑیں گے جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ اپنی کڑیاں سٹارٹ کی تھیں ہم نے پچھلی دفعہ میں دکھایا تھا کہ اللہ اکیلا نہیں ہے اللہ ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ ملٹیپل پرسنالٹیز کے اندر موجود ہے جس کے اندر سے ایک پرسنالٹی محمد ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ شرک کی اقسام کون کون سی ہیں اور توحید کی اقسام کون کون سی ہیں شرک العبادہ شرک اسما صفات اور ان دو چیزوں کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ میں بات چیت کی تھی آج ہم اسی چیز کی کنٹینیو ہم کریں گے ہم آپ کو مزید قرآن و حدیث کے ذریعے دکھائیں گے آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اللہ نے جب یہ زمین و آسمان بنائی یہ دنیا بنائی اس دنیا کی تخلیق کی اللہ اس تخلیق سے پہلے بھی اکیلا نہیں تھا اللہ اس تخلیق سے پہلے بھی اکیلا نہیں تھا آج ہم آپ کو وہ چیز بھی دکھائیں گے آپ لوگوں سے دوستوں بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز اسٹریم یارڈ کا اس کا اسٹریم کا لنک یوٹیوب کا لنک شیئر کریں دوستوں بہنوں بھائیوں کو سب کو بلا لیں آج کی ہماری باتیں بہت بہت بہت زبردست ہونے والی ہیں آپ لوگوں کو مزہ آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو مزید ان ڈیپتھ نالج دیا جائے گا آج میں نے آپ لوگوں کو جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی وعدہ کیا تھا کہ جو چیزیں میں نے لاسٹ لائف اسٹریم میں دکھائی تھی میں نے شروع میں کہا تھا آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اور آج بھی آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں جو چیز میں آج دکھانے لگا ہوں وہ بھی آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں وہ چیز دکھا رہا ہوں جو لوگ سالوں سالوں محنت کر کے پاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو مفت میں یہاں پہ مل رہی ہے جس پہ لوگ سالوں محنت کرتے ہیں کتابیں سٹڈی کرتے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو یہاں پہ مفت میں پیس آف کیک کی طرح دکھا رہا ہوں آپ امید ہے آپ لوگ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے سمجھ بھی رہے ہوں گے نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے اور اس کو یوز بھی کریں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کیجئے اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کو لے کے آئیے اور یہ اسٹریم دکھائیے لوگوں کو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ ہر وہ بندہ جو نان مسلم ہے جیسے میں یارڈ کا لنک شیئر کروں وہ میری پہ مت جڑے پچھلی دفعہ بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوا تھا نان مسلموں کو بار بار بار بار یہ کہتے ہوئے کہ جناب چھوڑ دیں پلیز ایسا مت کیا کریں نان مسلم مت جڑے پورے ہفتے میں ایک اسٹریم میری ہوتی ہے اس اسٹریم میں بھی اگر نان مسلم جڑ کے ٹائم ویسٹ کریں گے تو اس سے صرف اور صرف میرا ٹوٹل ٹائم ضائع ہوگا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا جو لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کا ٹائم ضائع ہوگا تو پلیز اپنے ساتھ میرے ساتھ سب کے ساتھ بھلائی کریں اور نان مسلم مت جڑا کریں تھوڑی سی سپر چیٹس لیتے ہیں تھوڑی سی سپر چیٹس لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے ہم آج کی لائف اسٹریم میں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ چیٹس کے اندر ایک سیکنڈ اوکے سب سے پہلے جو لوگ مجھے موڈ بنانے کی درخواستیں کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بالکل اس قسم کی درخواستیں مت کریں اس قسم کی درخواستیں مت کریں یار کسی کو بھی فورن ہائڈ نہ کریں پہلے اسے ایک آدھا چانس دیں ذیشان صاحب میں نے دیکھا آپ نے پہلے ہاتھ میں کوئی بندہ اسے ہائڈ کیا ہے جسٹ گیو ایم اے چانس پہلے اسے اسے ٹائم آؤٹ کریں کہیں کہ اس کی بدتمیزی کیا ہے اینڈ پھر اس کو <clears throat> اگر وہ پھر بھی اس ٹائپ کی گالی نکالے جو گندی گالیوں والے لوگ ہیں ان کو ہمیں ہائڈ کریں گے لیکن ایک آدھ دفعہ ان کو چانس پہلے سے دے دیں اچھا دیٹ بینگ سیڈ جو لوگ گالیاں نکالنے والے لوگ ہیں ان کو میں پہلے پتا چلوں گالیاں اس چینل پہ برداشت نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور گالیاں بالکل کوئی نہ دے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں موڈ بناؤ موڈ بناؤ موڈ بناؤ مجھے پتا ہے میں نے کس کو موڈ بنانا ہے کس کو موڈ نہیں بنانا I know that so don't tell me mood بناؤ موڈ بناؤ سو یہ بھی چیز پہلے سے میں کہہ دی ہے سو موڈ موڈ بنانے کے اوپر پلیز اسٹریم اسپیم مت کریں ہم اگنوسٹک ایتھیس ہی آتے ہیں ایڈم سیکر زندہ باد thank you so very much انہوں نے فائیو ڈالر کا سپر سٹی کر دیا اپریشیٹ ہمارے پاس uh, مہرید صاحب نے فورٹی روپیز فیورٹ مرتے تھینک یو داوا لامو جی اڑے عرصے کے بعد نظر آئے فور نائنٹی نائن کا سپر سٹیکر دیتا ہے آتے ہی تھینک یو داوا لامو جی بہت بہت شکریہ دھنیواد بھوشم بھوشم راٹھور جی نے سپر سٹیکر دیا thank you hundred rupees appreciate it and then Rajat ججوا جی نے ٹو سیونٹی نائن کینیڈین کا سپر سٹیکر دیتے ہوئے کیا ہے لا الہ آدم اللہ ساحل رسول Allah best creator thank you so very much Hindi super chat آئی تھی ہروندر کی طرف سے جو کہ ہم بعد میں لیں گے جو کہ ہم پڑھ نہیں سکتے ابھی ڈریگن انفائنائٹ نے 2.79 کا سپر سٹیکر دیا کینیڈین اور لالا جی کیا حال ہے love you love your online classes thank you so very much sir Dragon ji بہت بہت شکریہ یوگی جی آئے تھے 179 پاؤنڈ کی طرف سے thank you so very much sir بہت بہت شکریہ تھینکس لاٹ اپریشیٹڈ آپ سارے لوگوں نے آتے ہی سپر چیٹس دے دی بہت سارے لوگوں کو مرچیاں مرچیاں لگ گئی ہوں گی اندر باہر تک تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا دھنیہ واد ہے اپریشیٹ ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ باتیں کی تھیں اگر کوئی مسلمان لاسٹ ٹائم والی باتوں کے اوپر کوئی ریبٹل لے کے آیا ہے وہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اوپن کریں گے تاکہ لاسٹ ٹائم والی ساری باتیں ہو جائیں پھر ہم آج والی باتیں بھی کریں گے اونلی فور مسلم یہ جناب میں نے پن کر دیا ہے لنک پن کر رہا ہوں میں اور نان مسلم سے گزارش ہے کہ وہ مت جڑے آج میں نے چھ مزید چیزیں آپ لوگوں کو دکھانی ہیں آپ لوگوں کا دل پرسن ہو جائے گا اس کی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس کے علاوہ ہم آج تھوڑے سے اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اور ہم جو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے وہ کریں گے کہ اسلامک مونتھیزم میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ اسٹڈی کیا تھا کہ محمد اگر انٹرسیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے انٹرسیشن کی وجہ سے دیر از اے پرابلم لیکن ہم آج آپ دیکھیں گے کہ قرآن بھی انٹرسیڈ کرتا ہے اور مختلف اور چیزیں بھی انٹرسیڈ کرتی ہیں فار ایگزامپل پتھر بھی انٹرسیڈ کرتا ہے پتھر گناہوں کو بھی چوس لیتا ہے آپ پتھر کا چما کریں پتھر آپ کے گناہ چوس لیتا ہے یار کیا بات ہو رہی ہے بھائی کیا بات ہو رہی ہے یار آپ لولی پوپ کھاتے ہیں آپ کو لولی پوپ کی چیز نظر آتی ہے یہاں پہ پتھر بھی چوسنے سے پتھر آپ کے گناہوں کو بھی چوپ لیتا ہے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یار یہ رومن امپائر یار بڑے تو ہو جاؤ یار اپنے استاد کو لے کے اور تم کیا آ جاتے ہو ہر دفعہ بات کا تمہیں پتا نہیں ہوتا اپنی بات سے مکڑ جاتے ہو تم تم سے میں کیا بات کروں اس سے اچھا میں کوئی چار اچھی چیزیں دکھا دوں ہاں بھائی کوئی استاد کو بھیجو یار اپنے تم کیوں آتے ہو تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ جی جی بہت بہت شکریہ مجھے لائف میں لینے کے لیے اور کیسے آپ میں میں ٹھیک ہوں نے کہا آپ کیا کرنے آتے ہیں بھائی <laughs> آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کسی اپنے بڑے کو جس کو علم وغیرہ ہو جی چھوٹے ہی سے آپ نہیں سکوا رہے تو بڑے کو بھیج دیں گے تو وہ تو آپ کا حالت ہی خراب کر دے گا کوئی بات نہیں سر ایک ہی دفعہ کر لینے دینا سر گیم ختم ہو جائے گی ایک دفعہ آپ کیوں بلا وجہ یہاں پہ ٹینشن لے رہے ہیں بھیجیں کسی بڑے کو بھیجیں باقی لوگوں کو باقی لوگوں کو بتا دیں اگر جن لوگوں نے اسٹیم پرانا پیٹ ہوا نا اگر نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھ لے جب رومن ہے پیرا تو کیا حال ہوا تھا ایڈم کا لاسٹ بار یار دیکھیں بھائی آپ کی اپنی بات سے آپ مکرے تھے میں نے اس کے بعد سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا آپ بیبی ہیں بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا اینڈ میں جو آپ نے جی۔ کہی تھی وہ ساری باتیں میں نے دکھا دی تھی ہاف این آور آپ نے دیکھ لیا تھا اب کرنا کیا چاہتے ہیں یار کچھ پڑھ کے تو آیا کریں یار آپ نے کہا تھا کہ کوئی کسی کو جہنم سے نہیں نکال سکتا کوئی کسی کو گناہ ختم نہیں کر سکتا جب محمد نکال رہا ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹرسیشن شروع کرتے ہیں ادبی دائرے میں بات کیا جائے ادبی دائرے میں ہی بات کیا ہوا ہے کل بھی ادبی جی، دائرے میں ہی بات کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ کوئی کسی کو جہنم سے نہیں نکال سکتا محمد نے نکلوایا بات ختم جی تو اب باتیں یہاں پہ شروع ہوئی انٹر سیشن انٹر سیشن میں نہ پاتا اٹکا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ اگر آیت الکرسی اگر آپ کو من اللہ جی بھیتنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے یعنی صفات کرنا بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تبھی صفات ہو رہا ہے سو جی پرمیشن دے دینا بات ختم تو اس ہاں تو کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پکڑ کے جنت سے نکال دے رہے جہنم میں ڈال دے رہے یا بھی جہنم سے نکال رہے دکھایا تو تھا اور کون نکال رہا ثابت کر دیجئے ثابت کر دیجئے ارے جو جو میں نے سکرین پہ حدیثیں دکھائی تھیں وہ کیا تھیں جی اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پکڑ کے اپنے سے ایک دم دادا گیری سے ایک دم نکالتے اور ڈال دیتے ہیں ایسا لکھا ہے کوئی بھی انسان بزرگ اچھا۔ اولیاء جو بھی ہے کیا کسی کا بھی اللہ کے سامنے کوئی بھی حکم چلے گا آخرت کے طور پہ یہ آپ دکھا دیجئے بھائی اگر وہ انٹرسیڈ کر رہا ہے مجھے بتاؤ کہاں پہ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ جس بندے کو کہے گا کہ اس نے نکالنا ہے وہ اس کو نہیں نکال سکے گا مجھے یہ بتا دو بھائی ایک بات بتائیے ایک حدیث بتا دو یار جہاں پہ محمد کہے کہ میں نے اس بندے کو نکالنا اور اللہ کہے نہیں بھائی پلیز ایک حدیث دے دو ٹھیک ہے حدیث دے رہے چلے جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اپنے اپنی ہاں ہاں سن لیجیے آپ کو آپ کو ہی معلوم ہے فاطمہ سے اے فاطمہ دنیا میں جو لینا ہے لے لے آخرت میں میں تیری مدد نہیں کر پاؤں گا اب بتائیے اوکے سو اب محبت نکال رہا میں نے آپ کو کہا مدد ہی نہیں کر پا لیجیے آپ ارے بھائی حدیث تو آپ میں نے یہ پوچھا ہے کہ کس جگہ پہ محمد نے کسی کی انٹرسیشن کی اور اللہ نے اس کو نہیں نکالا مجھے یہ حدیث دینی ہے آپ نے ہو گیا یہاں پر ہی حضرت فاطمہ کو بول رہے کہ آخرت میں میں تجھ کو اللہ نے پکڑ لیا تو بھی نہیں چھوڑا پاؤں گا آپ کو اس مطلب کا مطلب کیا ہے ایک بات اللہ کے پکڑ کا مطلب کیا ہو رہا اگر اللہ نے لیا تو میں بھی نہیں بچا پاؤں گا چلیے رومن آپ کو سنائی نہیں دیتا کہا مجھ کو سنائی دے رہا آپ نے مجھے یہ حدیث دینی ہے کہ جس کی انٹرسیشن محمد نے کر دی اس کو اللہ نے جنہنم سے نہیں نکالا پلیز یہ دے دیں جس کی انٹرسیشن کر دی اور اس کو جنت سے جہنم سے نہیں نکالا انٹرسیشن کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے صفات کرنا ارے بھیا صفات کرنے تو دیا جا رہا ہے صفات ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے سرک نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کا انٹرسیشن ہو رہا ہے سرک کر کے جو بیٹھا ہو اس کا انٹرسیشن نہیں ہو رہا ہے جو بیٹھا جی، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کس کی شفات انٹرسیشن محمد نے کی اور اللہ جی۔ نے اس کی شفاعت کو نہیں مانا پلیز ایک, ایک دے دیں حدیث آپ کی مہربانی ہوگی شفاعت تو دیا ہی جا رہا ہے کہ نکلوانے کے لیے ہاں۔ <laughs> اللہ نے یہ حکم ہی دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے بندے میں سے جن کو بولیے ہاں۔ بولا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں۔ یہ اجازت اللہ کے طرف سے بادشاہ کے طرف سے اجازت مل رہا ہے کہ اب اب صفات کر سکتے ہاں بھائی ان لوگوں کا صفات ہاں چلیے بھائی یہ اللہ کے طرف سے نکالا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکال رہے ہیں تو محمد محمد جس کی شفاعت کرے گا باہر نکلے گا جہنم سے رائٹ بھائی بادشاہ وہ ہوتا کہ میرا حکم چلے گا جب اللہ کے پوچھ رہا ہوں یار پوچھ رہا ہوں جی۔ یار اس کا جواب دو چلیے پوچھیے جس کی محمد شفاعت کرے گا وہ لازمن جہنم سے باہر نکلے گا رائٹ من الذی یسبح عنده الا باذنی کون ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے سفارش ارے مان لیا میں اجازت آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کون سا ایسا بندہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی محمد شفاعت کرے اور باہر نہ نکلے آپ آگے بڑھیے نا آگے بڑھیے بولیے ہاں یا نہ پھر آگے بڑھوں گا نا ارے بھیا صفات کا مطلب ہی ہوتا ہے نکلوانے کے لیے یار میں نے جب بولا ہی جا رہا مطلب نکلوانے کے لیے نہیں نکالنے کا کہاں سوال اٹھتا ہے نہیں نکلوانے کا سوال مطلب کہاں اٹھتا ہے اس کا مطلب ہے ہاں۔ جس کی محمد شفاعت کرے گا وہ جنم سے باہر نکلے گا ہی نکلے گا کنفرم ہو گیا صفات کرنے دے کون رہا ہے یار کتا دے رہا جو میں پوچھا اس کا جواب دے کان میں ٹھوسا ہوا ہے کان میں تو آگے پھونک رہا نا اس سے آگے نہیں چلو ابھی ضرورت نہیں ہے تو رونے لگ رہا یہی میرا کام رونے لگ رہا اچھا، تیرا سوال ہوتا ہے چہرہ تیرا پبلک کو دکھانا اچھا، آگے چلے تم لوگ کچھ نہیں آتا کلی گالی گلا ہو جاتا آگے چلتے ہیں دیکھو عوام دیکھو عوام کو دیکھنے دو یار تم بہنچو ادھر بات کرو تم سے بات کرو بکواس بھونکی جاتے ہو ہاں۔ کتے کی طرح جو بات ہے دو منٹ کی بات ہے چار سالوں میں لگا دیتے ہو اب مجھے یہ اچھا۔ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ اگر محمد کسی کی شفاعت کر رہا ہے تو اس محمد کو اس کی نیتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے اس نے جو کرم کیے ہیں جو کام کیے ہیں اس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے ہاں یا نا بڑے بڑے جو گناہ کیے ان لوگوں کو نکلوایا جائے گا بہترین بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا اس کو نکل دیا اس نے زانی تھا اس نے زنا کیا تھا ریپ کیا تھا بچیوں کا ریپ کیا تھا چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا تھا محمد سب کو نکلوا دے گا میں نے یہ پوچھا ہے محمد کو اس بندے کی نیتوں کا امال کا ہر چیز کا پتا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے تو نکال کیسے رہا ہے اس کو کیسے پتا ہے کس نے شرک نہیں کیا تم نے کہا ہے نا کہ شرک کیا اس کو نہیں نکالے گا اب میں نے پوچھا ہے محمد کو کیا اس بندے کی ہر چیز کا پتا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے ایک بندہ ہے وہ ایک بندہ ہے کہ وہ قبر کے آگے جا کے سجدہ کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں سجدہ قبر کو نہیں کر رہا میں تو اللہ کو ہی کر رہا تھا اب یہ جو نیت ہے یہ محمد کو پتا ہوگی تو جہنم سے نکلوائے گا نا نہیں پتا ہوگی تو کیسے نکلوائے گا پلیز بھائی کا آپ کا چلیے سوال پوچھ لیے اب اب جواب دے دیجیے وہ جہنم میں گیا ہی کیوں ہے گناہ کیا ہوگا تبھی نہ گیا ہے ارے بھائی گناہ گیا تبھی نہ گیا ہوا ہے جہنم میں تب نہ اس کا صفات ہو رہا ہے محمد نکلوا رہا ہے کہاں لکھ تو یہ کہاں لکھا کہ نبی صلی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ کو معلوم ہوگا کیا گناہ کیا ایک دم تبھی ہم بغیر یہ کہاں لکھا بتا اسے کیسے معلوم ہے ارے جہنم میں گیا گناہ گیا وہ تبھی نہ جہنم میں گیا ارے پاگل کہاں تو تمہارا محمد کو کیسے پتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ شرک والا نہیں ہے <laughs> اس کا گنا شرک والا سن اس کا گنا والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کریں گے ان لوگوں کے میں صفات میں کروں گا ہاں، لیکن وہ کس طرح پتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں اور اس نے چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے ہیں اور اس نے شرک نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رو بتا رہے جہنم کے درجات ہے یا نہیں ہے تو بتا امت کو جہنم کے درجات ہے یا نہیں درجات سے نہیں معلوم چل سکتا ہے تو محمد جاننا میں بیٹھا ہوا بہن چود <laughs> یار تم لوگ تم لوگ تم اپنے اوپر ہنس رہے ہو تم اپنے اوپر ہنس رہے ہو پہلے کیوں تم اپنے اوپر ہنس رہے ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ یہاں پہ گیم خراب ہو چکی ہوئی ہے مزید ہنس لو اچھا۔ اور اچھے طریقے سے ہنس لو اچھا۔ لیکن ہنسنے کے بعد مجھے یہ بتا دو اگر محمد کو محمد کو پتا ہے کہ نہیں ہے کہ اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے نمبر دو محمد کو پتا ہے کہ اس کے دلوں کا حال کہ اس نے کس قسم کا گناہ کیا ہے کون سے لیول تک کا گناہ کیا ہے اگر درجات کی بات بتاتے تو مجھے بتاؤ کون سی حدیث میں ہے کہ کس درجے تک کی جنم کا محمد نے بندے کو باہر نکالنا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھ کو معلوم ہوگا ایک دم کیوں کیا جہنم کے جنہ اے گناہ کیا ہوگا تب نکالے گا اگر اسے معلوم نہیں ہوگا <laughs> ارے جہنم کا درجہ جا یار اپنے باپ کو بھیج پاگل کا بچہ بہن یہ حالت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کو گالی نکالتا ہوں ایک کتے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگلے بندے نے کیا کیا کیا نہیں کیا وہ کتا جہنم سے نکالے گا کس کو حد ہوتی ہے یار بے وقوفی کی حد ہوتی ہے اور اس حد کو کراس کر چکے ہیں یہ لوگ کراس کر چکے ہیں ایک شخص کو اگر نہیں پتا کہ یہ والا بندے نے یہ والا گنا کیا ہے وہ کیسے نکالے گا میجر سنز حدیث میں جس کے اوپر میں بحث کر رہا تھا اس میں محمد کہتا ہے کہ میں میری انٹرسیشن کی وجہ سے جو اکبر ترین گنا ہے میں اس والے بندے کو بھی جہنم سے نکال دوں گا یہ دیکھیے گا الکبائر جس نے اکبر گنا ہوں میجر سین ہوں مجھے یہ بتائیے محمد کو میجر سین اور مائنر سین کیسے سمجھ آ رہی ہے سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے لاسٹ ٹائم بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا this is how they answer Saqib sahib آپ کا ڈیوائس نہیں جڑا ہوا آپ کو میں ایڈ کیسے کروں میں دو دفعہ آپ کو نکالا ہے اب میں آپ کو بلاک کر دوں گا یہاں تو آپ اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ کر کے آئے پرمیشن دیں مائک اور کیمرے کو ورنہ بیک سٹیج میں جگہ مت کھیلیں ہمارے ساتھ پلیز آدتیہ کمار بھائی آپ کیوں آئے ہوئے ہیں آدتیہ صاحب آپ کو بلاک کروں سر بچوں والی حرکتیں نہیں کریں یار آج آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں چلیں قرآن صاحب جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن آئیں گے اور انٹرسیشن کریں گے قرآن جو کہ کتاب ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں اس کے پنے ان کی سوری پنے غلط لفظ بول دیا میں نے my bad let me fix اس کی آیتیں اس کی صورتیں وہ بھی قیامت والے دن آپ کو جنم سے نکالیں گی وہ بھی نکالیں گی کیا دن وہ بھی نکال دیں گی کیوں بھائی دس از وٹ اسلام از قرآن آپ کے ساتھ وہی گیم ڈال رہا ہے جو محمد ڈال رہا ہے لیکن قرآن کو بھی بیچ میں یاد کر دیتے ہیں انٹرسیشن قرآن کے ساتھ محمد کے ساتھ کہاں سے چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے بتائیے مجھے ملک الہند صاحب آئے جی ہاں بھائی اچھا بس مجھے نا دو منٹ دو میں نا دو منٹ بعد آتا ہوں بس ادھر مطلب مجھے کتنا کرو میں دو منٹ تک آ جاؤں گا تب تک کسی اور کو لے لو بس مجھے دو منٹ لگیں گے ہاں جی خالد بن ولید ہاں السلام علیکم السلام جی سر یہ آپ کا کیا ٹاپک ہے میں بہت دنوں بعد گیا یہ پتہ Islamic monotheism intercession last time میں نے بتایا تھا کہ انٹرسیڈ کرنا کرنے کے لیے اگلے کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے دلوں کے حال آج بھی میں نے ابھی یہ بولا ہے اور آپ بیک سٹیج میں تھے اگر ہاں۔ آپ کی نیتیں اور آپ کے امال کا پتہ نہیں ہے کسی بندے کو وہ آپ کے لیے انٹرسیشن کیسے کر سکتے ہیں انٹرسیڈ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے محمد انٹرسیڈ کر رہا ہے اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی انٹرسیڈ کر رہی ہیں قرآن کی صورتیں بھی انٹرسیڈ کر رہی ہیں کیسے ہاں, ہاں، میں یہی بول رہا ہوں کہ مجھے مطلب ریفرنس دکھا دیں کیا بات ہوئی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں بتا دیا میں نے آپ کو ریفرنس آپ بولیں جس طرح مرضی بولیں حدیث آپ کے سامنے ہے قرآن بھی انٹرسیڈ کرتا ہے محمد بھی انٹرسیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی سر نہیں ادھر محمد کا کہاں لکھا مطلب محمد والی میں بات کروں قرآن کی تو بات میں بات کرتے ہیں محمد والی ایک ہی بات ہے انٹرسیشن کسی ایک کا سمجھا دیں بات ختم ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے اب میں قرآن کی جو بات کرتا ہوں قرآن کس طرح کرتا ہے قرآن کیسے آ... جب انسان کو زندہ واپس کر سکتا ہے اللہ قرآن کو نہیں مطلب یہ حقوق دے سکتا کہ وہ آ کے بات کر سکے چلو ٹھیک ہے قرآن کیا ہے قرآن کتاب ہے کتاب ہے ہاں، ہاں۔ قرآن کتاب ہے آپ کا خیال ہے قرآن کے پنے ہر قرآن کے پنے پرندے بن جائیں گے جو مرضی ہو یار دیکھو ایک مٹی کے ذرے سے انسان بن سکتا ہے باقی کچھ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے دانائی رکھتا ہے وہ آپ ابھی کچھ نہیں رکھتا ہے وہ جب اللہ ارے بھائی ارے بھائی ہیلو ہیلو ابھی وہ سب کچھ رکھتا ہوگا تو آپ کو جان رہا ہے نا آپ کو وہ آج جانے گا نا جہنم کے ٹائم پہ تو نہیں جانے گا نا ڈے آف ججمنٹ پہ تو نہیں جانے گا نا آج رکھتا ہے نا آج رکھے گا تو ڈے آف ججمنٹ پہ آخرت میں آپ کے بارے میں بول سکے گا سو قرآن جو ہے <clears throat> بکول آپ کے وہ عقل رکھتا ہے دانائی رکھتا ہے فہم رکھتا ہے سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے بول نہیں سکتا بولنے کی طاقت اللہ آخرت میں دے گا اس کو پرندہ بنا کے ہاں، رائٹ ہاں،, ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح یہ صحیح ہے تو پھر ہاں۔ قرآن جو ہے وہ اومنی پرزینٹ ہو گیا اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی اومنی پرزینٹ ہے تو وہ بھی اللہ ہے thank you so very much السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں میرے ساتھ کسی اور کو بھی ختم ہو گیا سر آپ ختم ہو گئے اب آپ جا سکتے ہیں سر آپ کے ساتھ السلام علیکم اتنی سی بات سر آپ نے بنا دی دو اللہ بنا دیے اب مجھے اور کیا چاہیے بھائی ختم میری اسلامک مونتزم آپ نے پروف کر دی ہے میں آپ سے کیا بات کروں آپ کی یہ بات نہیں میں قبول کرتا <laughs> میں تو اچھا، یعنی اچھا چلو نیا نیا نیا نیا نیا نیا جلیبی دو نئی جلیبی دو ہاں, ہاں۔, ہاں، پھر یہ نہیں میں مانتا مجھے سمجھ نہیں چینج ہوگا ہاں، یار یہی تو بات ہے آپ لوگوں کے دماغ کے ڈھکن بند ہے بھائی میں کیا کروں <laughs> آ جاؤ گے تو بیک سٹیج میں آ جانا جی جناب والا حضرت سچا مسلم صاحب جی جی سر آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے سر میں کہہ رہا ہوں تو ہائی لیول تیرے سے کوئی کیا بات کر لے میں میں ہاں۔ میں اس لیے آیا ہوں نا کہ تیرے جیسے جو نا کتے آدمی کو دو چار سنا دوں اور پھر سنا دو یار اپنی تسلی کر لو سنا دو بھونک لو ایک ہی دفعہ کتے کی طرح جو بھونکنا بھونک لو یار ٹائم زیادہ نہ کرو جو کیا ہوتے ایکس مسلمان تم جیسے تم جیسے مسلمانوں کی گانڈ مارتے ہیں اور ہوتے ہیں بتائیں میں کہ تیرے تیرے اخلاق ہی نہیں ہے تیرے تو ہے کیا چیز اب تو کس کو کیا سمجھائے گا تو ادھر بڑھایا ہوا جی ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوا بڑی جو ہے نا بڑی بڑی باتیں کر رہے جیسے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے ادھر اور کیا تو جا پہلے اپنی جو ہے نا ماں بہن کو سیدھا کر جو تو ابھی جا کے شراب پی کے نشے میں جا کے ان پہ چڑھ جائے گا میں نہیں جانتا ہوں مجھے نہیں پتا تو ہمیں تو نہ ہاں، سمجھا ہونا ہمیں تو پتا ہوگا تم یہی کرتے ہو نا مجھے ہاں۔ پتا ہے اس بات کا اس لیے آگے مجھے مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں ایک مسلموں کو جانتا ہوں غیر مسلموں کو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے ہاں تو ہاں، کرتے رہے اور کیا اور یہ یہ تجھے ننگا کرنے نا تجھے اور کیا چلو یہ ہندو کو نہیں پتہ کرو کرو کرو کرو اور ننگا کرو اور ننگا کرو تم اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہو نظر آ رہا ہے سب کو تم اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کرتے ہیں سب کو سن لیا اور والا تو ہے کیا چیز ہاں جی اور کیا جواب دو تو ہے کیا چیز تو ہے کیا جواب دو ٹھیک ہے نیند آ جائے ہمارا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی اسلام کی مونتھیزم دا بیسک مونتھیسٹک چیز جس کو یہ بار بار چیختے رہتے ہیں اس کے لیے میرے پاس قسم کے لوگ آ رہے ہیں ایک بندے نے آ کے کر دیا کہ اللہ اور قرآن ایک ہی ہے دوسرا بندہ آ رہا اس کو انٹرسیشن کے امب کا نہیں پتا جو اپنی دلیل دی ہے اس دلیل کے اوپر ایویڈنس پیش نہیں کر سکتا تیسرا بندہ آ رہا ہے وہ کہہ ہے میں نے صرف گالیاں نکالنی ہے کیونکہ مجھے رات کو نیند نہیں آنی جب تک میں نے گالیاں نہیں نکالنی یہ اسلامک مونوتھیزم ہے جی نا ختم ٹاٹا بائے بائے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے اس نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی بس اتنی سی بات تھی اسلامک مونتھیزم کے بارے میں امب کا نہیں پتا ان لوگوں کو اور پھر یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ کیا ہے یار کس قسم کے لوگ ہیں یار کس قسم کے لوگ ہیں بندہ ان سے خود پوچھے یار کوئی پاگل پنے کی انتہا ہوتی ہے کوئی کہ نہیں ہوتی ہے یار یہ ایک بندہ ہے لائف چیٹ کے اندر اے کے ایچ آئے اس کو ذرا بلاک کریں فٹافٹ ذرا یہ ذرا بلاک کریں اے کے ایچ آئی اس نے ڈفرنٹ طریقے سے نام لکھا ہوا ہے یہ بلاک کیوں نہیں ہے پاگل کے بچے جاؤ جاؤ آج مجھے پتا ہے کافی اس قسم کے ڈنگروں نے آنا ہے مجھے امید تھی ایک نے نہیں آنا اوکے ہاں جی ویسا آپ بھی آ جائیں نئے نام سے آ گئے کتنے نام بدلیں گے آپ ہاں۔ عبید الرحمان اخوان السلف جی میں نے صحیح پڑھا اتنا بڑا بندہ آ گیا ہمارے پاس اتنا بڑا بندہ آ گیا آج کے دن میں تمہاری آواز خراب ہے بھائی بچوں سے دور ہو کے بات کرو اگر کرنی ہے نہیں تو نہ کرو چلے جاؤ یہاں سے یار دیکھو باتھ روم میں سے باہر نکلو بچوں سے دور ہو تاکہ تمہاری آواز آئے بھائی اور جب بات دور ہو جاؤ گے تو پھر آ جا بھائی کیا بکواس ہے یار ٹائم ویسٹرز جاتے ہیں اور یہ کوئی سرکنت پانڈے جی ہیں جناب آپ کیوں آئے ہوئے ہیں سر آپ مسلمان تو نہیں ہیں تو why are you here please leave my stream مولانا پنت پتن صاحب آ گئے مولانا پتن اوکے جی مولانا پوتن صاحب اچھا چلے وہ چلے گئے ہیں ہاں جی سر آپ آگے بتائیں گے سر اس بارے میں ہاں سر جی کیسے ہو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سر تھی دسو گے ہم یہ بتا رہے سر جی کیا توحید کے لیے قرآن کسی حدیث کا محتاج ہے کیا اچھا کون سی قرآن کی آیت کا محتاج ہے نہیں نہیں قرآن جو ہے توحید کے بارے میں مونت اجم کے بارے میں قرآن کسی حدیث کا کیوں محتاج رہے گا وہ خود توحید کا تعلیم دے دے رہا ہے قرآن تو کوئی کوئی حدیث کی ضرورت ہی نہیں قرآن توحید کا تعلیم دے رہا ہے ہاں چل آجا میرا بچہ پڑھے سر میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھے کیا لکھا ہوا بتاؤ چیپٹر نمبر بتاؤ یہ آپ کے سامنے پڑھے پڑھو آپ پڑھو بھائی آپ ہی پڑھیں گے اب آپ قرآن قرآن سے توحید دیکھنا نا چلے قرآن سے توحید دیکھتے ہیں ہاں جی، ارے اس کا مطلب بتاؤ نا کیا لکھا ہوا ہے آپ کیا سمجھ رہے اس کا مطلب بتاؤ مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے سمجھانا ہے کیونکہ آپ نے کہا قرآن سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے توحید کے لیے میں نے قرآن کی قائد رکھ دی آپ کے سامنے مطلب بتا دیں اس کا لیٹ سے اسی آئے سے توحید کا ماں بہن ایک نہ ہوتی ہو تو مجھے پکڑ لیجیے گا بتائیے بتائیں سر آپ آپ بتائیں بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے مسلمانوں باللہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ باللہ و رسولی اور اس کے وطو ازرو وطو افیو وطو سب ہو یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ تو ازرو کس کے لیے ہے وہ تو اکرو کس کے لیے ہے وہ تش بھی کس کے لیے ہاں تو تم اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اللہ کا اس اس کے کے پاکی بیان کرو اور آپ نے کیا لیا تسبیح کس کے لیے کریں تسبیح کرو اس کے رسول کی تسبیح کرو ارے بھیا تو اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی تو اس میں کیا رسول کی رسول کی سبوح کرنی ہے تسبیح کرنی ہے تسبیح یعنی عبادت کرنی ہے اچھا، اچھا۔ آپ انسان کی ایگزالٹنگ کرتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں right thank you so very much تو ہی آئے سے بائے بائے ٹاٹا رکو رکو ذرا بھیا ٹاٹا کے بھائی سنو ہاں، تو اس کا مطلب آپ آپ نے جو لیے ہے کہ نبی کی بھی تسبیح کیا جائے اور ہم لوگ جو قرآن میں فی آتے مجھے ایک آیت بتاؤ کہ ہم لوگ نبی سے کچھ مانگ رہے قرآن میں ایک آیت بتاؤ ارے بھائی یہاں پہ کیا لکھا قرآن ہے نا ادھر کیا لکھا ہے ارے بھائی آدم بھائی آتی اللہ و آتی رسول اللہ کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت کرو تو کیا نبی خدا ہو گیا کیا یہاں پہ کیا لکھا ہے پلیز ارے اس سے اسٹرانگ آیت دے رہا ہوں نا ارے یہ آیت سے اسٹرانگ آیت دے رہا ہوں نا آتی اچھا، اللہ و آتی آتی قرآن میں ویک آئے بھی ہیں اس کا مطلب ہے قرآن میں ویک آئے ہیں ارے میرے بھائی تو جو اس کا میننگ لے رہا ہے ارے ہے نا میں بتا رہا ہوں آتی اللہ آتی رسول کا میننگ کیا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تو ارے ابھی تو یار یار صبر شفیع مجھے لمبی میرے اوور ٹیک نہ کیا کرو آپ نے کہا آپ اس سے سٹرونگ آیت دے رہے ہو اس سے زیادہ صحیح آیت دے رہے ہو یہ ویک ہے یہ ضعیف آیت ہے یہ بول لے ہو آپ بھائی تو نے جو آیت دیا نا تو اس سے اسٹرانگ آیت میں تیرے کو دے رہا ہوں نا سیملر ہاں نا تو یہ ویک آیت ہے نا بول نا یہ ویک آیت ہے بول ارے ویک کیسا بتاؤ تجھے جو تو میننگ نکال رہا ہے اور ٹوٹلی تو نبی کو خدا بنا کے بیٹھا ہے سر مجھے اس آیت کا آپ ترجمہ بتا دیں پھر آپ بتا دیں میں جو لوگوں نے دیکھا وہ آیت ہوں یہ دیکھ لو اچھا ٹھیک ہے یہ آیت گرو جی پہلے انگریزی میں لگے لوگوں کو سن لگے that you may believe in Allah and is messenger Allah اور اس کے میسنجر پہ ایمان لاؤ آنر ہم یہاں پہ چھوٹا ایچ ہے کیونکہ محمد کے لیے آنر چل سکتا ہے اینڈ ریسپیکٹ ہم وہ محمد کے لیے چل سکتا ہے وہ تس بھی ہو محمد کے لیے کیسے چل گیا تس بھی گلوریفائی گلوریفائی ایگزالٹ ہم یہاں پہ انہوں نے بڑا چڑھ دیا بڑا چڑھال دیا آئی ای اللہ ارے صبح اور آفٹر نون میں کوشچن کیا ہے سنیں بلا ہی و رسول دونوں واؤ کے ساتھ ہیں اللہ اور اس کا رسول کیا کرنا ہے ان دونوں کے لیے وہ تو عز اور ان کو عزت دو وہ تو اکیرو اور ان کی ریسپیکٹ کرو وہ تس بھی ہو اور ان کی گلوریفیکیشن کرو اردو پڑھتے ہیں اردو پڑھتے ہیں تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم و تقیر, تقیر کرو صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو کس کی اللہ اور اس کے رسول کی اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول یونیفائڈ اکٹھے آہد کے طور پہ دکھائے جا رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس آیت میں یونیفائڈ آہد تو کی صورت میں دکھائے جا رہے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو آہد کا میننگ بتایا تھا جس بندے نے آہد کا میننگ لاسٹ ٹائم میں نہیں دیکھا تھا وہ دوبارہ جا کے دیکھے میں نے قرآن سے احد کی میننگ دکھائے تھے لیکن احد اگر یکتا کو کہتے ہیں کلیکشن کو کہتے ہیں تو ہید اگر کولیکٹولی ون ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک اور اردو ٹرانسلیشن دیکھ لو تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پہ اور رسول کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرتے رہو ڈاکٹر اسرار احمد خان نے اللہ آخری والے آخری والے تسبیح کے ساتھ اللہ اٹیچ کر دیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ محمد کی نہیں ہو سکتی حالانکہ قرآن کی آیت ایسے نہیں کہہ رہی تو اب ان لوگوں کو تج بھی ہو کے ساتھ اللہ لگانے کی ضرورت ہے اگلا دیکھتے ہیں تاکہ تم یقین لاؤ اللہ اس کے رسول پہ اس کی مدد کرو اس کی عزمت کرو اس کی پاکی بولتے رہو صبح شام کس کی اللہ اور اس کے رسول کی رونا توحید توحید توحید قرآن میں توحید ہے قرآن سے ثابت کر کے دکھا توحید قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے توحید ہاں بھائی شبھی بول رونا ہے اچھا،, اچھا،, اچھا ٹھیک ہے ابھی تو جو بول رہا ہے نبی کی تسبیح کرو ادھر نبی کی تسبیح کرنے کے لیے بالکل انکار کیا جا رہا ہے اللہ کی تسبیح کرو بائی دا وے ابھی سورہ حق نکال چاپٹر یہاں بول دو کہ یہ ہے نہیں نہیں ہم نے بتایا تو نے جو میننگ نکالا تسبیح نبی کی نہیں ہوتی ہے تسبیح اللہ کی ہوتی ہے یہ فارمیٹ ہے قرآن کا یہاں پہ قرآن کیوں لکھا ہے یہی تو پرابلم ہے نا یہ عربی زبان ہے نا عربی جاننا ضروری ہے نا تب سمجھے گا نا تیرے کو ہاں تو پورا جب قرآن سے ہی پتا چلتا ہے کہ نبی کی تجبیر پورا قرآن اگر پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی تجبیر نہیں کی جاتی ابھی نکال دے چیپٹر سکسٹی نائن نکال یہاں پہ اللہ نے کیوں بولا چل چپٹر اچھا اچھا چلو چلو بھیا ابھی سکسٹی نائن نکال بھائی میں نے کہا پہلے بول دو کہ یہ ضعیف آیت ہے میں پھر آگے چلتا ہوں چل تیرے کہنے پہ میں اس کو بولوں گا کیونکہ تو ویسا تو آگے نہیں جائے گا نا لے ہاں ضعیف آیت ہے چل ابھی جا چیپٹر سکسٹی نائن پہ جا بہترین ہاں، قرآن میں بھی میں نے کہا تھا میں ثابت کروں گا قرآن میں بھی ضعیف آئے ہیں آج قرآن کی ضعیف آیت ثابت ہو گئی ہے میں نے تیرے کو بولا تیرے کہنے کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ تو دوسرے آیت کی طرف نہیں جا رہا ہے جا چیپٹر چیپٹر سکسٹی نائن میں جا ساجد ضعیف آئے تھے آ گئی قرآن میں <laughs> ارے چیپٹر سکسٹین اے بندے کائے کو زبردستی جی، نکال رہا ہے چیپٹر سکسٹی نائن میں جانا اس حدیث سے بھی طاقتور کوئی ہے سنو شفیع اگر تم مان رہے ہو کہ اس جو آیت ہے یہ جو آیت ہے اس سے بھی طاقتور بھائی جان زبردستی مطلب کا تم میرے منہ سے بولو گے ضعیف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تم بھائی جان بھائی جان طاقتور آیت ہے اس سے بھی صحیح نہیں نہیں تم دیکھو دیکھو تم زبردستی بول رہے بولو یہ ضعیف ہے بولو ضعیف ہے تو اچھا۔ تم اگلے آیت میں نہیں جا رہے نا جو میں آیت تم اگلے آیت میں کیوں نہیں جا رہے شفی کیونکہ تم نے اس آیت کا ترجمہ ہاں۔ نہیں ابھی تک بتایا ایک آیت پہ بھی مدعا ختم نہیں ہوا اس کا ترجمہ بتاؤ نا یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ رسول پہ اور جو وہ جو بکرت بقرۃ ہے وہ تصبی وہ بکرت حاصل ہے اللہ کی تصبیح کرو لیکن آپ نے ادھر انڈیکیشن کیا نبی کی تصبیح کرو میں ارے آدم سننا میں بتا رہا ہوں میں توحید کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کسی حدیث کا محتاج نہیں آنا دوسرے آیت پہ کیوں نہیں آ رہا ہے وہاں پہ تس بیہو لکھا ہی نہیں ہے وہاں پہ تس بیہو لکھا ہی نہیں ہے وہ تو سب بیہو ہے تو سب بیہو بھائی جان تو سب سنو جو عربی جان تم پورا قرآن بھی پڑھو گے تو تم کو پتا چلے گا یہ اللہ کی تسبیح ہے تم آؤ نا میں جو بولتا ہوں آیت کیوں نہیں کھول رہے ہاں چلو کھولتا ہوں کھولتا ہوں کھولتا ہوں کھولتا ہوں لو جی اب اب جلدی سے آیت نمبر بتاؤ مجھے چلو ادھر آتے ہیں آیت نمبر چیپٹر سکسٹی نائن ہے آیت نمبر کوئی مسئلہ ہی نہیں میری جان کے ٹوٹے یہ لے آ جا جی سر پڑھیے سر پڑھو نا آپ نہیں نہیں تم نے دیے تم پڑھو گے بھائی میں نے دی تھی میں نے پڑھ لیا تھا پڑھو اور اگر اس نبی نے کوئی بات ہماری طرف منسوب کی تو ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی گردن کاٹ ڈالیں گے thank you so very much ڈالیں گے لو جی سنو ذرا اسی وجہ سے محمد نے جب زہر کھایا جب زہر کھایا اور زہر کی اثر کی وجہ سے اس کی گردن کی شہرت کٹتی ہوئی فیل ہو رہی تھی اس نے بولا کہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے جو میں نے خیبر کے موقع میں کھایا تھا آج میری گردن کی شار کٹ رہی ہے قرآن میں اللہ نے جو کہا لالا جی۔ دکھایا لالا جی اس سے اس سے بڑا پروف تو یہ ہے کہ امام حسین جو ان کے ناتی تھے ان کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لہموں کا لہمی دموں کا کا یا حسین اے حسین میرا گوشت ہے تمہارا خون خون میرا تمہارا جسم میرا جسم ہے کربل میں امام حسین کی گردن کٹی اس کا مطلب محمد کی کٹی ہے ارے دونوں صورتوں میں محمد کی کٹی اللہ نے محمد کی کٹوائی زہر کے اثر سے اور حسین حسین کے تلوار کے اثر سے یہاں پہ یہاں پہ کیا آتا ہے ہاں۔ کہ ہم سرٹنلی کریں کیا کٹ کریں گے من ہوں فروم الوتین تین اس کا اروٹا اس کی گردن کا اندر اروٹا نبی کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہید بھی ہیں جب کہا انہوں نے لہم کا لحمی دم کا دمیا حسین تمہارا خون میرا خون تمہارا گوشت میرا گوشت ہے نا کربلا میں شہید کیا گیا تو پھر نبی اچھا، گردن کٹی اور سب سے اونچا نیزے بھی حسین کا تھا جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ساحل صاحب سواگت ہے آپ کا ساحل صاحب شفی چچا کی واٹ لگ گئی بےچارے ہاں، سے دیکھ رہا ہوں یہ اتنی خوشی کی اچھائی ہوئی ہے سب جگہ سر خوشی خوشی ہے سر ہم سر شفیع چچا نے بول دیا ہے کہ قرآن میں جو آیت میں نے دکھائی ہے اس سے زیادہ سٹرونگ آیت ہے ان کے پاس اچھا اب اس میں بھی ویک کمزور اور اسٹرانگ آئے تھے ماشاء اللہ اچھا جی کوئی بھائی ادھر کہہ رہا ہے کوئی بھائی ادھر کہہ رہا ہے کہ نوٹیفکیشن نہیں آئی یار اچھا، ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ لوگوں سے بات کر لو شفیع صبر کر جن لوگوں کو نوٹیفکیشن نہیں آئی نا یار آپ لوگ بیل کے آئکن پہ کلک کریں تو وہاں پہ آپ کو آپشن ملیں گی اس میں سے آپ نے آل کی آپشن سلیکٹ کرنی ہے بیل کے آئکن پہ کلک کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن آپ سب کو پتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہفتے والے دن کو میں نو بجے انڈیا ٹائم پہ لائیو آتا ہوں تو بھائی آپ لوگ ویسے دیکھ لیا کرو کیونکہ اگر شیڈو بین بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوئے ٹھیک ہے نا تو ساحل بھائی میں دکھا رہا تھا حدیثیں تو کو سے ہاں۔ شفیع چچا آئے انہوں نے کہا قرآن میں توحید ہے میں نے قرآن کی قائد دے دی شفیع چچا کہتے ہیں بھائی یہ اس میرے پاس اس سے اسٹرانگ آیا تھا تو بھائی قرآن کی وائد ویک ہو گئی نا ہو گئی ہو گئی پورا اسلامی ویک ہو گیا یار ختم ہو گیا بہترین اور سب لوگ یار سٹریم کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ پلیز جلدی جلدی شیئر کریں شفیع چچا آگے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لالا جی کہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہے جی وہ میں نے کہا نا بیل کا آئکن کلک کر کے آل کا ہاں لیکن یار ساجد بھائی سیٹرڈے سب کو معلوم ہے ایڈم کا سٹریم ہوتا ہے تو نوٹیفیکیشن کا انتظار کیوں کرنا سیدھا جوائن کر کے دیکھنے کا ایک بار اوپن ہاں، کر کے تائی بولے بینت بھیا جی شبیر بینت سائل صاحب آپ کو میں اس ہاں، کا ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں اللہ میاں یہاں پہ کہہ رہا ہے نہیں سنو سنو ابھی آپ نے بولے مجھے بولنے تو بھائی شفیع میں ساحل کو ریفرنس دے دوں ذرا رک کے ساحل اس کا ریفرنس یہ ہے قرآن چپٹر نمبر 48 کی آیت نمبر 9 ہے جو میں نے آج دکھائی ہے قرآن کی میں نے آج چار آیتیں دکھانی ہیں اور چار آیتوں میں اسلام کی توحید کی پھٹیاں بکھر جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلی آیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پہ ساحل کس پہ لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پہ اب کیا کرو ان دونوں کا ان دونوں کی عزت کرو توقیر ہاں۔ کرو اور تس بیہو کرو کرو تسبیح بھائی رسول کی تسبیح نہیں ہو سکتی وہ عبادت ہو جائے گی رسول کی تسبیح کرنا عبادت ہو جائے گی تو سب بیہو کیسے کر رہے ہو آپ گلوریفیکیشن کیسے کر سکتے ہو رسول کی اب اس میں ٹرانسلیشنوں میں یہ کیا کرتے ہیں بریکٹ لگاتے ہیں بلیو ان اللہ مسنجر آنر ہم چھوٹا ایچ آنر ہم رسول پہ گیا ریسپیکٹ رسول پہ گیا ایگزالٹ ہم بڑا ایچ اللہ پہ چلا گیا کیوں کیونکہ ایگزالٹیشن گلوریفیکیشن رسول کی ہو نہیں سکتی اللہ کہہ رہا اللہ و رسول اللہ اور رسول اچھا اردو دیکھیں اردو دیکھیں تاکہ لوگوں تم اللہ اور رسول پہ مان لو اس کے ساتھ تو اس کی تعظیم و توقیر کرو صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اب یہاں پہ نمبر ون کو آپ پریس کریں گے تو کہیں گے تسبیح جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن بیان القرآن ڈاکٹر سرار نے گیم ہی چینج کر دی اس نے بریکٹیں بھی نہیں لگائی اس نے کہا تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر رسول کی مدد کرو تعظیم کرو اور تاکہ تم اللہ کی صبح سے ہم تسبیح کرو اس نے اللہ بیچ میں ڈال دیا تسبیح کے ساتھ اپنے اپنے طریقے سے ایڈ کر دیا دھوکے باز لوگ دھوکے بازی اچھا تیسرے بات یہاں پر ہونا چاہیے تھا تاکہ تم ان کی تسبیح کرو ان کی یس تم لوگ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اس کی مدد کو اس کی عزمت رکھو اس کی پاکی بولتے رہو صبح شام پاکی بولتے رہو صبح شام یہ ایک اور بونگی ہے لیکن ونس اگین اس کی ونس اگین اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی توحید میں اللہ اور اس کے رسول دونوں شامل ہیں اب ہمارے شفی چچا کہتے ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ سٹرونگ ایک آیت ہے تو بھائی اب تو قرآن کی آیتوں میں بھی سٹرونگ اور ویکنس آ گئی ساحل بھائی اب کیا کریں اب وہ ایک بار وہ ڈائلگ پھر سے ریپیٹ کرو یار بڑا مزہ آیا تھا میرے کو کون سے بولا میرے ٹوٹے سے کچھ تو بولا تھا نا تم نے کیا تھا وہ ٹینشن نہیں لینے کا جان میرے ٹوٹے سے کچھ تو ایسا تم نے ڈائلگ مارے ہاں، تھے وہ وہ یار بیک اسٹیج پہ تھا جب نے ڈلیوری والی ڈائلگ کی جان کے ٹوٹے <laughs> <laughs> <laughs> ہم نے جو آپ کو بتایا سورے آگ کی جو آیت نمبر ہے فورٹی فور آپ میں بولا آپ قرآن سے مت ہٹو آپ حدیث کے پاس گئے وہ قرآن کا وہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر نبی کوئی میرے پہ بات کرتا قرآن میں اپنے دل سے کوئی بات ڈالتا تو میں اس کا دائنا پکڑ کر اس کے دل کی رگ کاٹتا ہوں تو یہ اچھا۔ جو بتی اللہ نے نبی کو دیا ہے تو اس میں نبی کی تسبیح کرنے کا آئیڈیا تم کو کہاں سے ملا جب نبی کو ہی اللہ دے رہا بتی اللہ دے رہا اللہ اللہ بتی دے رہا ہے نبی کو ہاں, ہاں، تو پھر تو ادھر ادھر بتی دیا جا رہے ہے اگر اس کی تسبیح کرتے ہیں رسول کی تو پھر اس کو بتی کیوں اللہ اس کو کیوں وارننگ دے رہا ہے کہ آپ بڑا اللہ چھوٹا اللہ ہے اچھا اچھا یعنی بڑا اللہ چھوٹے اللہ کو بتی دے سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں، ہاں۔ اچھا اچھا تو آپ کا یہ کہنا مطلب ہے بردے جولی میری یا محمد اچھا۔ جو پاکستانی بولتے ہیں یا بردے جولی میری یا علی یا علی مدد یہ لوگ سب صحیح ہے کیا اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ ساری دنیا بھی محمد نے بنائی ہے تو قرآن سے قرآن سے ثابت تو تو تو ابھی یہ آیت کا بتا پہلے اللہ بڑا اللہ ہے ارے بھیا چھوٹے اللہ کی ایک چھوٹے اللہ کی تعریف کرے گا نا بڑا اللہ اس کو کیوں گردن کیوں کاٹ رہا ہے اس کی اگر وہ بدتمیزی کرے گا تو کاٹے گا نا اللہ میرے قرآن میں کہا نہیں <laughs> اگر ایک ساتھ اللہ ہوتے تو ایک دوسرے کی لڑائیاں کرتے رہتے تو وہ لڑائی کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کہہ رہا تھا اللہ اچھا،, اچھا اچھا اچھا اب مجھے بتاؤ میں قرآن سے تمہیں دکھاؤں کہ یہ جو زمین اور آسمان اور دنیا ہے بڑے اللہ نے بنائی ہے کہ چھوٹے اللہ نے بنائی ہے ہاں بتاؤ پھر رو گے تو نہیں پھر اس سے زیادہ اس سے زیادہ صحیح صحیح قرآن کی آیت دکھاؤ گے اس سے زیادہ گڈ قرآن کی آیت دکھاؤ گے ہاں تمہارے جو ہے ہم تو توحید کے تو پیسے ہیں ہم تو بتائیں گے کچھ نہ کچھ ہاں توحید کے کیسے ہیں جبرائیل صاحب نے ہمیں کہا ہے اللہ فرگیو اللہ پلیز شفی اوپر آتے تو لا حول ولا قوت بھائی ایسے نہیں کہنا بری بات <laughs> یار یہ غلط بات نہ کیا کریں ارے تھینک یو جی ہیپی برتھ ڈے آیا جی ہماری طرف سے سر بہت بہت آپ کے بچوں کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھ ڈے ہو sir thank you so very much Arvind اور ان کے بھائی جوگیندرا کو میری طرف سے بہت بہت بہت بہت happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Arun and Jogindra happy birthday to you Lala ji آپ موٹو پتلو میں کام نہیں کرتے تھے پہلے کس میں ایک مطلب کہ ایک کارٹون آتا ہے موٹو پتلو اس میں چٹکی یہ تم دیکھ رہے ہیں قرآن میں محمد نے زمین و آسمان بنایا ساحل بھائی کبھی غور کیا آپ نے بات نہیں ابھی کریں گے نا ابھی کرتے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کون کہہ ہے بظاہر تو ایسا لگ رہا اللہ نہیں نہیں فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے اوکے فرسٹ پرسن کو ہندی میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو ہندی میں ہم کہیں گے کیا کہیں گے کمنٹ میں ڈال یار فرسٹ پرسن کہہ رہا ٹھیک ہے فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے آسمان کو ہم نے اپنے زورے بازو سے بنایا زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں آسمان کو کس نے بنایا فرسٹ پرسن نے زمین کو کس نے بنایا فرسٹ پرسن نے ہم نے بچھایا اور ہم نے اسے ہموار کیا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے شاید تم اسے سبق لے لو اب تھرڈ پرسن کو کہا جا رہا ہے تم اسے سبق لے لو اور فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے ہم نے جوڑے بنائے آسمان زمین پہ آسمان اس نے بنایا زمین اس نے بنائی اور زمین میں ہر چیز کس نے بنائی ہے اسی نے بنائی ہے فرسٹ پرسن نے آگے دیکھتے ہیں سر اگلی آیت میں تو دوڑو اللہ کی طرف میں دوڑو اللہ کی طرف اللہ تھرڈ پرسن دوڑو اللہ کی طرف اللہ تھرڈ پرسن میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبر کرنے والا ہوں میں فرسٹ پرسن اس کی طرف سے جس کی طرف میں تمہیں دوڑنے کو کہہ رہا ہوں میں فرسٹ پرسن اس کی طرف جس کی طرف میں تمہیں دوڑنے کو کہہ رہا ہوں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں جو فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں وہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان بنایا میں نے زمین بنایا میں نے اس میں جوڑے بنائے میں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں دوڑو اللہ کی طرف لو جی گل مک گئی زمین آسمان کس نے بنایا جو خبردار کرنے والا ہے محمد زمین آسمان اور جوڑے کس نے بنایا حضرت محمد صاحب نے جو خبردار کرنے والے ہیں شفی چچا ویک ہو گئی آئے تھے کہ نہیں ارے کیسی ویک ہو گئی بندے سمجھ میں ہی نہیں آ رہے گا شفی چیچا فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن کرتے بیٹھو گے ارے مجھے بتاؤ کتنے قرآن میں کدھر مانگا جا رہا ہے محمد سے یا محمد میرے کو دنیا میں اچھا ہی دے دنیا میں بربادی دے ارے ابھی وہ بات زمین آسمان کس نے ہو رہی ارے ہاں۔ بھیا بھائی ابھی ایک آیت سے ثابت کر دیا ساحل بھائی کہ محمد کا گلا کاٹ رہا ہے بڑا اللہ چھوٹا اللہ کا گلا کاٹ رہا ہے یہ کون سا قانون ہے بھائی <laughs> ہاں؟ سب الٹ پلٹ ہے جی جی، آپ کے قرآن میں سب الٹ پلٹ ہے ارے بھائی تم لوگ کو ٹرانسلیٹر میں جا رہے تم لوگ تم لوگ دیکھو ادھر بتاؤ مجھے رب بنا آتے نا پھر دنیا آتے نا تو عربی میں بڑھتے ہیں عربی میں بڑھتے ہیں یار عربی میں بڑھتے عربی میں ادھر لکھے لائے یا محمد مجھے دنیا میں یہ دے محمد مجھے ارے عربی میں پڑھ لو چچا ہاں بتاؤ یہ کون سا چیپٹر بتاؤ پڑھ تو لے تجھے کیا تکلیف ہے آنکھیں کھولنا پڑھنا ارے چیپٹر بتانا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے نہ کر یار یار یار تو چل نکل ٹائم ویسٹ دیکھو قرآن میں سے توحید کو ڈسٹرائے کرنا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا ہم آج پھر کر رہے ہیں ابھی حدیثوں کے اوپر میں گیا ہی نہیں ابھی تو حدیثوں کے اوپر میں بہت کم جا رہا ہوں قرآن میں ہی توحید کی اما ڈیڈی ہوئی ہوئی ہے کتنی آیتوں کو آپ ضعیف آیتیں بناؤ گے آپ یہاں پہ اللہ اور محمد کو ایک بنا دیا بلاہ و رسولی اللہ اور محمد کو ایک بنا دیا کیا کریں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان ہمیں فرسٹ پرسن کھاؤں گا فرسٹ پرسن کو کھاؤں گا <laughs> کیا مطلب ہے اروندر جی آم کہوں گا آم امب کہوں گا کتنے امب کہوں گا فرسٹ پرسن کو اچھا بیچ میں آم ہے اوکے فرسٹ پرسن کو امب کہوں گا اوکے <laughs> سر یہ ساحل بھائی انہوں نے کوئی ہندی میں بھی کچھ دیا تھا پہلے یہ ذرا یہ پڑھ لیں ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان ایڈم سے لڑنے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے کیا بات ہے طوفان ایڈم سے طوفان ایڈم سے لڑنے میں مزہ اور کچھ اور ہی کچھ کیا بات کی انہوں نے crazy team thank you for your super sticker Human ji نے ٹوینٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا تھینک یو اینڈ ہمارے پاس ایک اور سپر چڑھا تھا ایڈم بھائی میری ارے پہلے اس کا نام تو پڑھو کیا زبردست ہے نبیدا کا ابو سر یہ آپ پڑھ لیں سپر چیٹ ایڈم بھائی میری ناجائز اولاد گالی دے تو بھگا دینا میری ناجائز اولاد مطلب یہ نبیدا نبیدا کی بات کر رہا ہے نبیدا کا ابو ہے نا یہ اوکے جی سیلفی ڈان ٹو آیا ہے کینیڈین ٹو کے ساتھ کیسا ہے میری جان ایڈم ارے نہیں بھائی نہیں چلانی بھائی کیا کرتا ہے چالو آتے ساتھ ہی بھائی پہلے موسم تو بننے دو آتے ساتھ چوما چاٹی کیوں کر رہے ہو آغاز محبت ہے گیم تو شتن دو ہرمندر سنگھ کہتے ہیں please see Punjabi song see Punjabi song of Gurdas Gurdas Maan sahib okay میں واچ کروں گا رمیش جی آئے ہیں شفی کی تیسری ٹانگ ضعیف ہے ارے پورے شفی ٹیچر ضعیف ہے سر ومک صاحب نے ہندی میں بولا سر ہندی میں کیا بولا ہے do for peace of mind please مومنوں کو پیلنے کے علاوہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے علاوہ آج ون ریپ ہو جائے یہ آیت ہے ارے بھائی کریں گے سر ہم ریپ بھی کریں گے ابھی ذرا ہم تھوڑا سا پروسیس اسٹڈی تو کر لیں اور پنتو جی نے forty rupees appreciate and then we have Sunny ji کہتے ہیں عوام دیکھ رہی ہے تو اپنا دیکھ چما چومو جی سر وہ پہلے والے آئے تھے رومن صاحب بار بار لوگوں کو کہتے ارے لوگ آیا تھا کیا رومن ادھر بھی ہاں آیا تھا تھوڑی دیر میں ختم کر دیا تھا یار وہ بہت اریٹیٹنگ ہے یار بہت بہت اریٹیٹنگ ہے بات بات پہ ہنسنا اور یہ وہ جواب دینا کل بولتا ہے میں تمہید باندھوں گا اور مثالیں دے رہا ہے مرتد کو مارنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے مثال دے رہا ہے کہ سانپ کو مارو گے یا نہیں سانپ کو جینے کا حق ہے یا نہیں چور کو جینے کا حق ہے یا نہیں میں بولا سالے یہ کون سا کمپیریزن ہے تیرا مطلب ہم لوگ جانور ہے چور ہے ریپسٹ ہے جو تو ہم کو ان لوگوں کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے تم کو تو مثالیں دینے بھی نہیں آتی ہے عبید صاحب دوبارہ سے واپس آ گئے جی سر آپ کیا کرنے آئے ہیں سر ارے بھائی تو کیا دھوکا دے رہے جب آج پر پڑھ کے میرے سامنے تو تم تو اس ہاں، کا تھوک کے بات کرو اس کا تھوکو پھر بات کرو بھائی ہیلو پہلے تم باتھ روم میں سے بات کر رہے تھے اب گٹکا منہ میں ڈال کے بات کر رہے ہو یار بات کرنا تو سیکھو یار لائف یار نے باتھ روم میں سے کدھر بات کیا تم پہلے باتھ روم میں بات کر رہے تھے آوازیں آ رہی تھی گونج کے آ رہی تھی تو میں نکالا تھا کہ جب باتھ روم سے باہر نکلو تو بات کر لینا آ کے ارے باتھ روم باتھ روم کدھر تھا باتھ روم کہاں سے دکھ گیا گونج آ رہی تھی دیکھا تو یہ لو پکڑو ستیش گوتم جی آپ مسلمان نہیں ہیں ہاں۔ پلیز ڈونٹ کم یار <laughs> یہ انڈین گریویٹی اگر آپ مسلمان ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں اگر آپ مسلمان ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں جبرائیل صاحب آئے ہیں Adam Allah is asking do you want to become نبی ناؤز بلّہ سر ایک نبی کافی نہیں تھے جہنم میں جا دیے اور کتنے لینے ہیں جی جناب عبید الرحمان صاحب بتائیے ہاں۔ سر آئے آپ کے سامنے لتؤمنو باللہ ورسولی ترانسلیشن تو کر دے ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ اور رسول پہ بس واہ ہاں۔ اللہ اور رسول اللہ اور رسول کے ساتھ کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا کے ساتھ ایسا ساتھ میں کیسا ایمان لائیں گے مطلب اللہ بھی ایمان لاتا ہے مطلب ارے بھائی یہ تو بہت بہترین بات ہو گئی اللہ بھی ایمان لاتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان ارے اللہ پہ اور رسول پہ <laughs> گیا وہی ہے نا لطف کیا ہے اور کیا ہے وہی نا اللہ رسول کے ساتھ ایمان لاؤ نا اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ ٹھیک ہے جب سے ساتھ ساتھ کی بول رہا تھا ارے ساتھ میں ساتھ نکل گیا ابھی کیا کروں آدمی سن وتعذروه اور پہلے پہلے پارٹ کی ٹرانسلیشن تو فائنل کر دے ارے ہاں نا ہو گیا نا اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اوکے ہاں پر ایمان لاؤ نا کے ساتھ تو نہیں ہے نا اور اور اور ان کا عزت کرو اچھا وتوقروه اور ان کا توقیر کرو اوکے وتسبحوه اور ان کا تسبیح کرو تو اللہ اللہ اور اس کے رسول کا تسبیح کرنا ہے نا ہاں سبحان ہو گیا ختم thank you tata bye bye اور میں نے کیا کہا تھا <laughs> کیا کائے کو تسبیح تسبیح کرنے میں کیا کیا یہ تسبیح عبادت کو کہتے ہیں بھائی تو سب بھی ہو عبادت کو کہتے ہیں عبادت ہے تسبیح تسبیح اور عبادت الگ ہے الگ ہے میں تسبیح اور عبادت الگ ہے تسبیح ہوتا ہے تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا سبح بیان کرنا تسبیح اصل میں تسبیح سبحان کو کہتے ہیں لفظ سبحان سبح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں تم تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تمہارے تمام یہ جو تسبیح ہے محمد کی تسبیح کر سکتے ہو آپ تسبیح پڑھ کے ہاں محمد کی کر سکتے ہو یا ہاں۔ محمد یا محمد یا محمد بات سننا ہر ہر ہر اذان اور ہر سلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اچھا ایک سیکنڈ یہ یہ دیکھو دیکھو ذرا تم تم یہاں پہ پاکی والی کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے نا اس کی پاکی پاکی بولتے رہو یہ یہ دیکھو کو کیا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو خواہ نمازوں کے زمن میں یا نمازوں سے باہر یہ سب لوگ پاگل ہیں جو اس کو اللہ کی طرف ملا رہے ہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف کے ساتھ محمد کو بھی ملا دیا آپ نے نماز میں تصویر ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے بھائی ہاں۔ ہاں نماز میں ہوتی نہیں ہے ارے عبادت میں تو تسبیح ہوتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، ہمارا پوائنٹ آپ نے پروو کر دیا تھینک یو تھینک یو ہاں تو عبادت نہیں ہوا عبادت تو الگ ہے عبادت اور عبادت میں تسبیح ہے تسبیح اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تسبیح میں جوڑا ہے نہ کہ عبادت میں جوڑا ہے ساحل یار میں پاگل ہو جاؤں یار یہ لوگ کیا بے وقوف ہے یار سن سن سن سن سن اس پہ اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں oh, مزہ آئے گا میں بتاتا ہوں عبادت کہتے ہیں عبادت عبادت اور تسبیح میں فرق بتا مجھے عبادت اور تسبیح الگ ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی قصبے الگ ہیں اور اس کے بعد آج کیا بتایا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے شفیع بھائی سے بات کیا تو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ نے کہا نبی نبی اللہ کسی کو کسی کو سجدہ نہیں کرا جا سکتا ارے بھائی ارے بھائی او بھائی ٹھیک نہ کہ سجدہ کرنے کو حکم ہے نماز میں بھی تصویر سجدے او بھائی او بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں، ہاں، ہاں، بند کر ڈال کرو اس موضوع ہی مت جب مان رہے تھے یار یار کبھی آپ نے سنا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا سناؤ سنا نہیں یہ آپ نے کبھی لفظ سنا ہے تعریف اس خدا کی ارے سناؤ بابا سناؤ سناؤ سناؤ نا تو آپ آپ تعریف کر سکتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کی پریزنگ ہاں۔ کسی اور کی کر سکتے ہیں کیوں نہیں تعریف کے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تعریف اللہ تعریف کا جو جو تعریف والے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتا ہے کتنی جگہ کئی جگہ ایک جگہ ہے کیا یا اللہ ان مومنوں کو ہاں۔ عقل دے دے کیا ہو گیا انڈیا والے مومنوں کو کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ان کو پاگل کتے نے کاٹ دیا ہے <laughs> یار یہ تو کمال ہوتا جا رہا ہے یار کمال ہوتا جا رہا ہے تعریف کرنا یہ وہی ہے نا تعریف گریٹ oh سر ٹھیک ہے سر سر آپ آپ سر جیت گئے میں کہتا ہوں سر آپ جیت گئے دلیل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف حمد کے لیے کہا ہے مطلب اللہ تعالیٰ حمد جی، کرتا ہے ایک اور ایک ایک اور بات آپ سے سیکھیں گے ایک اور بات آپ سے سیکھیں گے ہاں بتا ایک اور بات سورہ اسراء کی ایک آیت ہے یہ بھی آپ سے سیکھ لوں ذرا پھر ہم سپر چیٹس لیں گے بڑے اچھے سپر چیٹس آئے ہیں میں بتاتا ہوں یہ پتہ نہیں عبید کی حالت اسلام نے کیا کر دی ہے اچھا بعد میں دیکھتے ہیں ہیں ہیں ومل نے کیا کر دی ہے ہے یہ یہ یہ دیکھیں سر والی والی آیت آیت پڑھنے پڑھنے کی کی کوشش کوشش کرتے کرتے شاید جو نا وہ ہمیں سبحان الذي الذي اسرى بعبده من من المسجد المسجد الحرام الى الاقصى باركنا حوله لنريه اياتنا انه هو السميع البصير ہاں اس کا ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں بتانے just just just just just کیا جسٹ مطلب صبر کرنا بس جسٹ کا مطلب ہوتا ہے جسٹ مطلب کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے جلدی میں رہنا جلد بازی مت کرنا نہیں میں کہ تجھے کون کہہ رہا ہے تو انگریزی بول ارے انگریزی کا کو بولوں گا انگریزی کون سے میرے اوپر انگریزی سے میں کو انگریزی نہ بول انگریزی نہ بول میری جان نہ بول کوئی فائدہ نہیں تیری انگریزی بولنے کا چل کر نا اچھا اپنے قرآن کھول ہے ہاں۔ قرآن کھول اپنا پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتو رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا پاک ہے یعنی وہ ذات کا واقعہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقسا تک لے گیا ذات کا لفظ نہیں ہے ذات کا لفظ نہیں ہے ذات کا ہی نہیں گولی مار ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات ہاں۔ مسجد حرام سے ہاں, ہاں۔, ہاں، کا واقعہ نہیں چاہیے آگے آگے آیا تو پوری کرنا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا پاک ہے وہ ذات اچھا ہاں؟ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ نوٹ ذات پاک ہے وہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا اوکے پاک ہے وہ ذرا سنو ذرا سنو عبید عبید عبید ہاں جس کے جس کے جس کو ہم نے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ہاں۔ ہے نا ہاں۔ راتوں رات یعنی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا راتوں رات میں رات کے لے گیا بیچ میں ہاں۔ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا لے گیا ہاں آگے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا ہم نے برکت یعنی دیا جیسے جو مسجد اقسا ہے نا بیت المقدس ہاں، ہاں۔ وہ بہت برکت والی جگہ ہے اب ہم نے برکت دیا آگے آگے تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں اپنی آیات دکھائیں آگے من آیات نا لینوریا ہو تاکہ انہیں اپنی تاکہ اپنی اسے اپنی آیات دکھائیں ہاں۔ بے شک وہ سما والا بے شک وہ سمیع و بصیر ہے سننے والا اور ہاں۔ بسر والا ہے اچھا اب مجھے یہاں پہ یہ بتائیں اب سنیں ذرا اب دیکھیں اس آیت میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کو مسئلہ شاید تین دفعہ آیت کی ٹرانسلیشن کر کے بھی سمجھ نہیں آئی پاک ہے وہ ذات کوئی شخص بتا رہا ہے پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات ہاں۔ جو لے گیا یار چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ اگر سمجھ آنی ہے نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آنی پھر تم بلا وجہ بولو گے ایک دم سمجھ لو چپ کر کے میوٹ کر کے عبید ہاں۔ میوٹ کر کے سنو تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ سکے ٹھیک ہے پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصا ایک ذات ہے ایک چیز ہے ایک کوئی اینٹی ہے جو کسی اپنے سروینٹ کو کسی اپنے غلام کو بیک کرنا پڑتا تم لوگوں کو بولنے سے پہلے بھی تم بول رہے ہو میں نے پورا سن لیا ہے تم نے ٹرانسلیشن کی ہے بک کرے ہو پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد القسر سے مسجد الحرام اس کے بعد اب وہ جو پرسن ہے نا وہ اب جو اب وہ ذات اب وہ فرسٹ پرسن میں آنے لگا ہے وی ہم نے بلیس کیا ہے یہ ہم کون ہے پہلا کوشچن ساحل میرا یہاں پہ یہ ہم کون ہے ہم نے میں نے اردو میں میں کہہ لو انگریزی میں بھی ہے کیونکہ پرولر کا سینٹینس ہے ہم نے ہم نے بلس کیا ہے ایک وہ زیادہ جو لے کے جی۔ گیا اور ایک وہ جس نے بلس کیا ہے کیونکہ یہاں پہ فرسٹ پرسن کنورٹ ہو گیا تھرڈ پرسن سے ایک ہی آیت کے اندر یہاں واحد کا سیگا لالا جی استعمال نہیں کیا گیا جمع کا سیگا استعمال کیا جمع کا سیگا استعمال کیا گیا پہلے سبحان اللہ جی اثرا وہ لے کے گیا تھرڈ پرسن میں کوئی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے سم بڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی کے بارے میں پھر ہم نے بلس کیا ہے ہم میں کون ہے ابھی میں نے بتایا تھا اللہ اور محمد دونوں ایک ہے جس کی آپ تصویر کر رہے ہیں اس نے مانا تھا ہم نے بلس کیا ہے وی شو ہم اچھا تاکہ ہم دکھا سکے اس کو وی شو ہم تاکہ ہم دکھا دیں اس کو کس کو سروینٹ کو اب سروینٹ کون ہے نو بڑی نوز سروینٹ کون ہے سروینٹ کا نام نہیں ہے یہاں پہ اس آیت کے بعد باقی ساری کی ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں موسا کے بارے میں اس آیت کے بعد دوسری آیت سے آنورڈ ساری آیتیں موسا کے بارے میں ہیں لہذا کانٹیکس آف دا قرآن سے لگتا ہے موسا ہے یہ تفسیر کی باتیں کر رہے ہیں ہم آج اس وقت قرآن پہ دیکھ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے سرونٹ کو اپنے ابد کو اپنے غلام کو اٹھا کے لے گیا ایک ہی رات میں مسجد الاقصا سے مسجد الحرام اب وہ ذات مسجد مسجد مسجد مسجد حرام حرام سے سے اقسا اب وہ ذات کنورٹ ہو گئی وی کے اندر ہم نے بلیس کیا ہے ہم نے بلیس کیا ہے ہم دکھاتے ہیں اس کو ہمارے سائن ہماری نشانیاں اب یہاں پہ پھر تھرڈ پرسن میں کنورٹ ہونے لگا ہے وہ سب جانتا ہے سب سنتا ہے اب مجھے بتاؤ اس ایریا کو بلس کرنے والا کون ہے کیونکہ وہ فرسٹ پرسن میں ہے اس ایریا کو دکھانے والا کون ہے فرسٹ پرسن میں ہے اس ایریا کے اوپر آئتے نشانیاں کرنے والا کون ہے فرسٹ پرسن میں ہے لے کے جانے والا کون ہے وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے اور جو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے وہ کون ہے کیونکہ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے اس آیت کے اندر دو دفعہ تھرڈ پرسن ہے تین دفعہ فرسٹ پرسن ہے آل ہیئرنگ تھرڈ پرسن کے اندر ہے آل وائز تھرڈ پرسن کے اندر ہے لے کے جانے والا تھرڈ پرسن کے اندر ہے بلس کرنے والا برکت دینے والا فرسٹ پرسن کے اندر ہے دکھانے والا فرسٹ پرسن کے اندر ہے اور اپنی نشانیاں کرنے والا فرسٹ پرسن پرولر کے اندر ہے اب مجھے بتاؤ یہاں پہ کون کون بات کر رہے ہیں کس کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ لو میرے بھائی تم آگے مائک پہ دیکھ بھائی دیکھ ہاں بھائی اب اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے پاک ہے وہ ذات کیونکہ وہ ظاہر تو ایک دم سامنے ہے نہیں اب وہ کہہ دیا ہے پاک ہے وہ ذات یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اس میں سیکنڈ پرسنٹ کی بات کیا ہے ابے ایک ہی سینٹنس میں جو بولنے والا ہے وہ اپنے آپ کو یا تو فرسٹ پرسن میں بولے گا پوری آیت میں یا ہاں۔ پوری آیت میں سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے طور پہ بولے گا اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے ایک ہی سینٹینس میں اس کا مطلب ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کسی بھی گرامر کا بیسک فائدہ اچھا۔ یہ ہے اب اگر اللہ چپ کر کے سن اب اگر اللہ یہاں پہ کہتا ہے نا پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو وہ ذات برکت دینے والی ہے وہ ذات آیتیں دکھانے والی نشانیاں دکھانے والی ہے وہ ذات بلس کرنے والی ہے وہ ذات جاننے والی ہے وہ ذات سننے والی ہے پھر ٹھیک تھا پوری آیت میں اگر سارے کام کرنے والا وہ ہوتا تو ٹھیک تھا یا پوری آیت میں سارے کام کرنے والا فرسٹ پرسن میں ہوتا ہی ہی ہی اور وی وی وی تو بھی ٹھیک تھا آیت میں تین دفعہ کانٹیکٹ سوئچنگ ہو رہی ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور یہ کون ہے پلیز ایک ہی آیت ہے چار آیتیں نہیں ہیں ایک آیت میں کانٹیکس سوچیں بول دیا بول دیا ابھی یہ بتا جو ذات لوگوں سے چھپا ہوا کہتا ہے کہ مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ وہ اپنے آپ کو کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات سیکنڈ پرسن میں تو اس سے اس کے ذات اس کے ذات اس کے ذات کی نفی کیسے ہو رہی ہے یہ لفظ نکرا ہے لفظ ٹھیک ہے مان لیا وہ ذات ارے عبید وہ ذات اللہ ہے مان لیا اب مجھے بتاؤ ہاں۔ یہ والی ذات جو ہے یہ کون ہے پھر یہ کون ہے پھر ہاں؟ وہ ذات ہے نا سبحان اللہ جی وہ جو جو لے کے گیا ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن اب یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے وی یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے پھر اگر وہ اللہ ہے تو یہ کون ہے ارے یہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے جس نے برکت دیا وہ جو وہ ذات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وہ ذات اور لفظ اپنے ذات کو نفی نہیں ہے وہ یہ بھی اپنے ذات کی نفی نہیں ہے بلکہ وہ ذات جو وہ کہہ رہے کا اسبات ہے وہ اپنے ذات کو اپنے ذات کو ایک اپنے ذات کی کبریائی کر رہے ہو کبریائی کر رہے ہو کہ وہ ذات سمجھا وہ کبریائی میں اس طرح سمجھیں یہاں پر جو جمع کا سیکا استعمال کیا گیا ہے وہاں بارک تو کہنا تھا نا بارک تو کی جگہ بارک نہ کیوں کہا گیا ارے تو بارک نہ بھی تو اسی بات میں آ گئی کیسا سے بند میں نہیں آتا سنو عبید عبید عبید یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر ہی یار اس کو ایسا سے بناتے ہیں ایگزالٹڈ از ہی ٹھیک ہے اچھا پارا اردو میں آیا یار دیکھو پرابلم پتا کیا اور یہ ویت کہ آپ اتنے بیبی ہو قسم سے اتنے بیبی ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم لوگ ایک دم چھوٹے جو اصبیت ہوتا ہے جن کو تعصب ہوتا ہے تعصب کی طرح بات کرتے ہو عصبیت ہے تمہارے اندر تمہارے اندر کسی کا وقار نہیں سمجھ میں آتا ہے تمہیں وقار سمجھتے ہو جو توقیر جو اس سے پہلے اور تھے اللہ تعالیٰ اپنی توقیر اپنی عزت اپنی کبریائی کے لیے بولتا ہے یہ بات اگر یہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بولے اللہ کی ذات کی ایک طور سے ایک سوچ ایک اعتبار ہوتی ہے کسی بات کی اور اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بولتا ہے پاک ہے وہ ذات جس جس نے مسجد اقسا سے مسجد مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا اور اس میں برکت دیا ہے نا اور ہم نے اس میں برکت دیا اردو سمجھ لو کیونکہ تمہیں عربی سمجھ نہیں ہے پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن ہاں پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن ٹھیک ہے ہاں۔ وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گی اپنے بندے کو مسجد رام سے مسجد رکھ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے اب یہ ہاں۔ ہم کون ہے جب کے بات وہ میں ہو رہی ہے اصل میں اس کا ٹرانسلیشن ہاں۔ جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تھرڈ پرسن میں ہونا چاہیے پاک ہے وہ ذات اور ہم نے برکت دی یقیناً وہی ہے جو سب کچھ اپنی شٹ اپ بھونکتے رہتے ہو دیکھیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن میں یقیناً وہی ہے سب سننے والا یہ جو وہی ہے سب سننے والا اور دیکھنے والا یہ اوپر والے پارٹ کے ساتھ ملتا ہے پہلا پارٹ ہے وہ ذات یقیناً وہی ہے اور وہ ذات اگر ہم یہ کہیں کہ جو لے کے جانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے تو یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا یہ بھی اللہ ہو گیا لیکن یہ ہم کون ہے جس نے برکت دی ہے اور ہم نے دکھایا اس کو اپنی نشانیاں یہ کس نے برکت دی اور کس نے نشانیاں دکھائیں یہ والا ایریا کس کا ہے اگر وہ والا اور وہی اللہ ہے تو کانٹیکچلی اگر ایک ہی سینٹینس میں ایک دفعہ وہ آیا ہے اور پھر وہی سب کچھ سننے والا ہے تو یہ دونوں چیزیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں اب اس آیت میں یہ ہم کون ہے جس نے برکت دی ہے اور جس نے نشانیاں دکھائی ہیں وہ بتانا ہے اب آپ نے عبید یہ جو ہے نا اللہ تعالی اپنے اپنے لفظ اپنے اپنی ذات کے کبریائی کے طور پہ اس طرح سے وہ کا استعمال کرتا ہے اصل میں وہ وہ اللہ کے ذات سے نفی نہیں ہے یہ نفی نہیں ہے لفظ نکرا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ اشد انکار والا بھی ہے دیکھ دیکھو یہ اشد انکار والا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اشد اللہ تعالیٰ اشد انکار والا ہے اگر تم بولو گے کہ تیر کی طرح سیدھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ صورت میں بنتی ہے ایک سیکنڈ یہ ایڈم سیکر کے نام سے ایک دو نمبر ایڈم سیکر آیا تھا میرے ہی چینل پہ میں نے اسے بلاک کیا ہے ایک سیکنڈ یار مجھے بلاک کیا اس کو غلطی سے موڈریٹر بن گیا تھا یار تم بولنا ہی نہیں بند کرتے یار دو نمبر ایڈم سیکر کو میں نے ہائڈ کیا ہے میرے موڈریٹر جو ہے چپ کر کے اس کو میوٹ کر رہے تھے کیوں میوٹ کر رہے تھے بھائی دو نمبر نام سے آیا ہوا ہے میرا نام کاپی کر کے آیا ہوا ہے اس کو آپ میوٹ کیوں کر رہے ہو اسے بلاک کرو یار کمال ہو گئی آپ لوگوں نے اسے میوٹ کیا ہے میرا نام لے کے میرے ہی چینل پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ اس کو میوٹ کر رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ بلاک کرو میں نے اب بلاک کر دیا don't unblock the person اچھا جی اب آپ جو ہے نا ذرا ہاں جی دوبارہ سے جناب جہاد کریں سوری میں آپ کی طرف متوجہ نہیں تھا ہاں بالکل پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک ہاں۔ کوئی رائب ہے اس میں کوئی رائب نہیں ہے ٹھیک ہے ہے وہ ذات اللہ کی نا جس میں ہم نے کوئی ریب نہیں ہے ریب کا مطلب ہوتا ہے بال کی طرح بھی اس کے اندر یہ کیا بولتے ہیں کیا یہ وہ شبہات پیدا ہو شبہات اور کوئی کوئی شبہ شبہ نہیں نہیں آگے چلو ریب نہیں ہے اس میں ہاں کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ ذات عظیم ذات کے بارے میں وہ اپنے بارے میں وہ کہتا ہے تو کیا ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اکثر تک لے گئی صاف بات ہے اور وہی جو سیکنڈ پرسن نہیں ہم نے ماحول میں جس کے ماحول میں برقیت کیا اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا ہم کا ترجمہ ہم کا ترجمہ صحیح نہیں ہے اچھا جب جب عربی پڑھی تھی تم نے بھی ہم یہ ہے ہے بارکنا ہم نے ہے نا ہم نے برکت ہاں، دیا ہاں نا ہم نے برکت دیا یہی تو لکھا ہاں، رکو گے تھوڑا عبید بھائی تھوڑا رکو گے ابھی میں کچھ بولوں ابھی چپ سننا ایڈم پرابلم یہ ہے نا کہ تم نے کہا نا بیبی ہے تو بیبی ہے ان کو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا ان کو ایک مثال دیں گے نا تو تب ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے بالکل عبید بھائی میری ایک مثال سمجھو ٹھیک ہے بڑا بہترین ہے وہ انسان جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی اچھے سے سننا غور سے لکھ کے بھی رکھ لو بڑا بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ہم نے اس بلڈنگ میں پینٹ لگایا اور ہم نے ہی اس میں الیکٹریسٹی لگائی اور ساری تعریف اس کی جس نے وہ بلڈنگ بنائی ہاں اب بتاؤ کہ اس ہاں۔ میں بلڈنگ بنانے والا کون ہے پینٹ لگانے والا کون ہے اور اس کے بعد تعریف کس کی کی جائے وہ تعریف اس کی ہے اس لیے وہ بول رہا ہے کہ جس نے اور اسی کے اس کے لیے تعریف ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں میں کتنے بنا کے ہوں مجھے مجھے مجھے تعریف کرنے کے لیے میں بولنا کتنی کتنی بے بھائی یہ اتنی سمپل مثال اچھا میں اس طریقے سے سوال کرتا ہوں رکو نہیں نہیں دیے رکو میری بات سن لو پہلے سوال سن لو سوال سوال سن لو ہاں سوال سن لو میرے بھائی تھوڑا میں سوال کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے میں پھر سے اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میرا سوال سن لینا اس حساب سے جواب دینا پاک بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ٹھیک ہے فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا بولو فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا ہوں بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ہم نے ہم نے بلڈنگ میں پینٹ مارا اور ہم نے الیکٹریسٹی لگائی تعریف ہے اس کی جس نے بلڈنگ بنائی اب ادھر بتاؤ بلڈنگ بنانے والا کون ہے اور پینٹ مارنے والا اور الیکٹریسٹی لگانے والا کون ہے جب میں یہ اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں تو جس نے لگایا وہی تو اسٹیٹمنٹ دے رہے نا ایگزیکٹلی پینٹ لگانے والا سنو سنو سنو وہ پرسن کون ہے وہ پرسن کون ہے میرے بھائی عبید یہ سوال سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں نے بنایا ہوں وہ میری بات ابھی سنے گا تاکہ تم لوگ کو عقل نہیں ہے تم نے ایگزامپل اتنی زبردستی ہے کہ شاید میں اگلے دو گھنٹے مزید نہ دے سکتا تم نے ایگزامپل دے کے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا شاید کو وہ ڈنگر کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو <laughs> یہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے کیا چکر ہے یار بے وقوف بے وقوف ارے میرے بھائی بلڈنگ بنانے والا کوئی اور سن اس کو تھوڑا نیچے کرو یہ سنے گا نہیں اس کو میں ہی سمجھا دیتا ہوں <laughs> جو میں نے جو میں نے ابھی مثال دی ہے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بلڈنگ بنانے والا کوئی اور ہے پینٹ لگانے والا اور الیکٹریسٹی کا کام کرنے والا کوئی اور ہے اور تعریف کی جا رہی ہے اس بلڈنگ بنانے والے کی نہ کہ پینٹ لگانے والے کی اور نہ الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے کی یہ اتنا سمپل چیز نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی ان کے اللہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ بات اپنی کیسے رکھنی ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نہیں اللہ تو بات رکھے نہیں رہا یہاں پہ یہاں پہ ملٹیپل لوگ ہیں قرآن کے میں اوور آل پرسپیکٹو سے بول رہا ہوں <laughs> میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں ملٹیپل ڈیٹیز ہیں ہم نے آف دا قرآن کو پچھلی دفعہ جتنا ختم کیا تھا آج ہم مزید ڈیپ گئے میں ساحل دیکھیں اسلام میں مونوتھیزم نہیں ہے اسلام میں مونوتھیزم نہیں ہے یہی ہاں بھائی کوئی بھی کدھر بھی کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی اسٹیٹمنٹ مارتے رہتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک دفعہ بولا تھا ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ قرآن کے مطابق زمین آسمان سارے محمد نے بنایا رائٹ آپ نے دیکھ لیا تھا نا ہاں دیکھے نا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں پہلے کچھ سپر چیٹ لے لیں کیونکہ یہ عبید کے اوپر ہی ہیں انانومس جو نے 1000 روپیز کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے عبید کا ایمان آج تھوڑا دگمگایا گیا ہے ارے منا بھائی یو یو ایڈم بھائی یو یو مما منا بھائی ہاں ابھی نہیں تو ایڈم بھائی اپنی کو مزاق اڑائیں گے مما بولیں گے تو نہیں نہیں مما مما میں وہی سمجھتا ہوں جو میں میں سمجھتا ہوں لیکن کہتا ہوں جو آپ لوگ سمجھتے ہو تو آپ <laughs> آپ کی سمجھ میں جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں ہے جو میری سمجھ میں ہے وہ میری سمجھ میں ہے تو میری سمجھ میں جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں ہے وہ میری سمجھ میں نہیں ہے لیکن مما ہم بولیں گے یو یو مما یو یو مما <laughs> تھینک یو انمس جو جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا جبرائیل صاحب آئے تھے آپ ہی پڑھتے رہے منا بھائی آپ ہی پڑھتے رہے جبرائیل پوسٹ مین آف اللہ اوبے تیرے سے زیادہ سمجھدار یافور تھا میرا شیلڈن مکوانا جی بول رہے ہیں Sahil one stream on Sophia in detail please bro okay Safia Safia کی بات کر رہے ہیں صفیا بنتے ہوئے صفیا کی بات ہو رہی ہے صوفیا جی سر ڈریگن انفینائٹ اچھا اچھا، پلیش بھائی جی۔ نے بہت غلط حرکت کی ہے یہ ایڈم کو ڈھیر ساری <laughs> جی ہیں ہروندر سنگھ ہیں ایڈم ابو جی اینڈ ساحل چاچو جی خدا آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ہر بار بری نظر اور حرام خوروں سے بچا کر رکھے آمین <laughs> آمین حرام خوروں سے بچا کے رکھے تھینک تھینک یو یو اچھا ہروندر سنگھ کالئر ہروندر پاجی آئے ہیں اے سمندر اتنا نمک تجھ میں کس نے سنجویا ہوگا کوئی تو ہے جو ساحل پر بیٹھ کر ساحل پر بیٹھ کر صدیوں تک رویا ہوگا بولیے بھائی ہرمندر جی نے ایک اور سپر جیٹ دی ہے ون تھاؤزینڈ روپیز کا لالو لال آیا سر یہ والی شاعری پڑھے سر اچھا ہرویندر سنگھ کالیر جی واپس بولتے ہیں وہ آدمی بہت بڑا جاہل تھا جس نے کہا تھا کہ پیار سے جنگ میں پیار اور جنگ میں سب جائز ہے کیونکہ اگر یہ صحیح ہو ہے تو ایک طرفہ پیار کرنے والا عاشق جو اپنی کے چہرے پر تیجاب ڈال دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جنگ میں لونڈیا بنانے والا بھی ٹھیک ہے کیا واپس ایک بار اگر پڑھو تو آپ پڑھ سکتے ہو بھائی نہیں بات ڈیپ ہے سمجھنے والی بات ہے کی بات نہیں ہے بات ہاں۔ بہت ڈیپ ہے ہاں، محمد نے کہا تھا نا پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے تو پیار میں بھی یہ گیم خراب ہوگی نا ہاں۔ یہ کر لیتے سر آفٹر نبیم ٹو اس تھینک یو شیلڈن جی بہت بہت شکریہ سر جی، دھنیہ واد اور جی ایڈم کی کس اچھا، لینے والوں فریشنر کے لیے ارے <laughs> نہیں چاہیے بھائی یہ تو پورا تیرا بندوبست بھی کر رہے ہیں رمیش جی تھینک یو اور تلک صاحب دوبارہ آئے ہیں پانچ سو پچپن کا پانچ ہاں، وہ میں ایک پرانی فلم دیکھ رہا تھا اس کے اندر گول اسٹیل کی ڈبی کے اندر وہ سگریٹ نکال رہا تھا پرانا والا سپر اسٹار کیا نام تھا اس کا جو ہمیشہ سگریٹ پیتا رہتا تھا انڈین سپر جو ہمیشہ جانی جی، وہ والا لگتا ہے اس کی ہاں، کی بات ہاں۔ ڈبی کے اندر سے ٹرپل فائیو کا نکال کے پی رہا تھا وہ نام ہے your fam from yes. Gurgaon. Best wishes yes. to all ex-Muslim. Yes, Tilak bhai. Tilak bhai, یہ پیچھے مجھے پچھلے ہفتے سب لوگوں نے برتھ ڈے وش کر دیا ہے تو وہ سات تاریخ کو تھی آج ہم آگے نکل آئے ہیں سات تاریخ سے تو یہ آ کے اب آپ مجھے ایک سال اور انتظار کرائیں گے وہ اسے لے آئے بلیٹڈ برتھ ڈے کروا لیں اس سے تو اب تو یعنی تین دن اوپر ہوئے زیادہ تو نہیں اوپر ہوئے تو آپ بلیٹڈ برتھ ڈے کروا لیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شش کو لے آئے اسے کہنا belated birthday happy belated birthday Adam کو وش کر دے تو آپ کر لیں کچھ میں آپ کے ساتھ بھائی ابھی اچھا میں کیا بول رہا ہوں ایڈم بھائی ابھی تو آپ کی جو برتھ ڈے آپ نے جو بنائی ہے یہ تو انگلش کیلنڈر کے حساب سے بنائی ہے بھائی ہاں، ہاں۔ اردو کیلنڈر پکڑ کے اور ایک برتھ ڈے منا لیا جائے بھائی یار اردو کیلنڈر پکڑیں گے تو پیچھے ہو جائے گے نا اچھا پیچھے ہو جائیں گے کیا بھائی ہاں،, ہاں ہاں ہاں وہ پیچھے ہو جائیں گے بھائی لیکن اچھا۔ چلیں کوئی بات نہیں ہم بھائی آپ لے آئے کلگ بھائی آپ لیں انہیں کہیں کہ ایڈم کی برتھ ڈے منتھ چل رہا ہے دسمبر ہے نا برتھ ڈے منتھ چل رہا ہے اس کا تو آپ لے آئیں کبھی بھی اس کو جس دن آپ لے کے آئیں گے ہم اس دن ہم اپنی birthday happy birthday اس دن دوبارہ منا لیں گے ابھی سات تاریخ کو ہم نے ڈسکوٹ پہ منائی تھی برتھ ڈے ارے بہار والے بابا جی آئے بہار والے بابا جی بولتے ہیں اس کو بولو انگریزی یا کیمرہ دونوں نہیں جھیلا جا رہا جی اور مکوانا جی واپس آئے ہیں Adam and Sahil to RRR movie لارڈ یو ارے یار بہت بڑی بڑی بونگیاں <laughs> بہت بڑی پلیز کینٹین سر نے ٹو ڈالر کا سپر سٹیکر دیا سر بہت بہت شکریہ سر ہرویندر سنگھ ایک دفعہ پھر آئے ہیں ہندی سپر چیٹ کے ساتھ سر پڑھ لیجیے گا فور ایکس مسلم دل ساگر جیسا رکھنا مرتد دل ساگر جیسا رکھنا مرتد ندیاں خود ہی ملنے آئے گی اڑے اڑے اڑے اڑے اڑے اور ہمیں ایک دفعہ پھر آئی بلیٹڈ ہے اچھا، ساگر مطلب تم کو سمجھ میں آیا ہاں ساگر اس کو کہتے ہیں سمندر کو سمندر کو ہاں ہاں۔ ہاں، ساگر کا پتا اتنا پتا ہے میرے کو ہندی فلمیں دیکھ کے کافی کچھ آ گیا میں نے بڑی ہندی فلمیں دیکھی ہیں ہندی اچھا، سیکھنے کے اچھا، لیے بہت بہت شکریہ سر آپ کی برتھ ڈے کا اور انہوں نے ایک اور Munna Sahil missed you guys long soon to be ex Muslim نہیں یار نہیں ان کے دماغ دماغ نہیں کھلیں گے ایکس مسلم کیسے بنیں گے ایکس مسلم بننے کے لیے دماغ کھلنا بہت ضروری ہے وہ نہیں ہے ان کا کھل نہیں سکتا قرآن میں first person second person third person دیکھ کے شولے یاد آ گئی قرآن میں کتنے آدمی تھے گڈ ون ابھی آپ کو اور اچھا۔ دکھائیں گے سر ابھی ہندی سے اروند پاجی پا جی واپس آئے ہیں خوش تو یاد رکھ خوش تو یاد رکھائی سوری سوری بھائی تھینک یو یاد رکھ یا نہ رکھ بس رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دم ہروندر کرش جی آپ بار بار جڑ رہے ہیں میں نے آپ کو تین چار دفعہ نکالا ہے اب میں آپ کو بین کر دوں گا پلیز ایسا نہ کریں mister Rohan Krish ji please do not join اچھا جی آگے چلتے ہیں بہار والے بابا جی ایک بار پھر آئے ہیں یہ لو بھائی میری entry ticket for a rock concert لوٹ لو ہم لوگوں کو ارے ارے ارے ارے thank you so very much sir آپ کو سر ہم نے کیا لوٹنا سر آپ ہمیں خود اپنی مرضی سے خود دے رہے ہیں sir thanks lot appreciate Raghu ji آتے ہیں اور کہتے ہیں ایڈم بھائی merry Christmas in advance thank you so very much Raghu ji بہت بہت جین بھائی راگو جین بھائی بہت بہت شکریہ پھر آتے ہیں بھوشان جنگلا کہتے ہیں جی پتا نہیں عبید کی حالت اسلام نے کی <laughs> حالت اسلام نے کی یا ساحل بھائی بتا سکیں گے گڈ ون گڈ ون اور جی یہ ہمارے پاس ہروندر سنگھ جی ایک دفعہ پھر آیا لال رنگ کے ساتھ اپریشیٹ ہندی میں ہے کافی لمبا سارا میں مورتوں کو پوج, پوچھتا تھا اس نے مورتوں مورتیاں توڑ دی میں نے کہا پرندوں میں میرے بھگوان پرندوں میں میرے بھگوان ہے اس نے شکر کرنا شروع شکار کرنا شروع کر دیا میں نے کہا پودوں میں میرا بھگوان ہے اس نے اجاڑنا اجاڑ دیا میں نے اسے کہا تم میں بھی میرا بھگوان ہے اگلے دن اس نے اپنے اس نے اپنے کو بم سے اڑا دیا اچھا اس کو میں تھوڑا فاسٹ پڑھتا ہوں کیونکہ میسج ہاں، بڑا زبردست ہے ان کا میں مورتیوں کو پوچھتا تھا اس نے مورتیاں توڑ دی مطلب یہ جس جس کو کہہ رہا ہے پوچھتا تھا اس نے اس چیز کو توڑنا شروع کیا ٹھیک ہے تو میں مورتیوں کو پوجتا تھا اس نے مورتیاں توڑ دی میں نے کہا پرندوں میں میرے بھگوان ہے اس نے شکار کرنا شروع کر دیا میں نے کہا پودوں میں میرا بھگوان ہے اس نے بگیچہ اجاڑ دیا میں نے اس سے کہا تم میں بھی میرا بھگوان ہے اگلے دن اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا <laughs> گڈ ون دیکھے جی آسٹریا سے ہمارے پاس آئے ہیں بھائی بلتیج سنگھ جی سر بہت بہت شکریہ انہوں نے لو بھیجا سر بہت بہت دھنیہ واد سر اپریشیٹ چلے جی ہمارے ساتھ ایک فیمل بھی جڑ چکی ہیں ان کا نام ہے اینجل جی اینجل جی آپ کا سواگت ہے کچھ سپر چیٹس پڑے ہیں تھوڑی دیر بعد لیتے ہیں اور یہ والا یہ جو ابھی ساحل سر پڑھے ہیں نا وہ والا دیکھ کر کے آئے بڑا یونیک لکھا ہے وہ یونیک لکھا ہے نا بس <laughs> یار اینجل جی آپ اتنے دن سے غائب کدھر تھی <laughs> کہاں غائب تھے اچھا بس سب ٹھیک ہو سر بہترین بہترین سر سر ہم آج باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ دونوں نے کچھ اپنے پوائنٹ رکھنے رکھے پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ پھر آگے دیکھ لیں پوائنٹ کا تو نہیں ہے لیکن ایک نیوز بھی آج کل میں ایک نیوز ہے یو پی کے امروہا میں ہمارے ایک مومن بھائی نے عورتوں کی حقوق کی جو بات اسلام کرتا ہے سر اس کے اوپر یہ دو ہزار تیرہ میں شادی ہوئی تھی بچے تھے گلا دبا کے باڈی کو گھر سے پچاس کلو میٹر دور پھینک کیا گیا اسلام اتنا نہیں کہتا اسلام مارنے کا ضرور کہتا لیکن اتنا نہیں کہتا یہ کچھ زیادہ کر دیا اس نے مطلب ایک سیکس کے لیے ان کے دماغ میں مطلب کس لیول کا فرسٹریشن ہے کہ اس سے تین بچے تھے اگر فار ایگزامپل وائف کو کوئی ایشو تھا کوئی پرابلم تھا ٹھیک ہے نا بٹ اس نے اس کو منع کرنے پہ اس نے اس کا گلا دبا کے اس کو جان سی مار دیا مطلب کس لیول کا فرسٹریشن چل رہا ہے لوگوں کے دماغ میں کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں سر لیکن بات نا یہ اسلامی کے لیے پروویبل فیکٹ نہیں ہے نا تو اسی وجہ سے میں نیوز اپنے چینل پہ بولتا نہیں ہوں فلسٹریشن چل رہا ہے ہیومن فلسٹریشن ہے اور اوبیسلی ایڈکشن ہے لیکن it's not Islamically proven to do that نا سمجھ رہے نا بات سمجھ رہا میں ایڈم بھائی آپ کی بات سے پوری طرح سے ایگری ہوں بٹ میرا یہی بات میرا کنسرن یہی تھا کہ اگر ایک عورت آپ کو منع بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کا آپ کو بھی سمجھنا چاہیے ایک عورت کی مطلب جو اس کے پتہ کیا بات ہے سر دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میرا چینل نیوز چینل نہیں ہے نا دیکھیں اب ہے یہ کہ اگر ہم یہ بات کریں گے ابھی مومن آئیں گے کہیں گے اسلام سے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو حدیث سے ثابت کرو اس وجہ سے میں اس قسم کی نیوز کے بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ کہیں گے دیکھو فلانے گورے نے ایسا کر دیا تھا نے ایسا کر دیا تھا ہاں، میں کوئی بھی کر سکتا ہے مار مار کے بھی مار سکتا ہے تو بیسیکلی میں نیوز رپورٹس نہیں شیئر کرتا اپنے چینل پہ کیونکہ میرا چینل نیوز چینل نہیں ہے نا میں بات کرتا ہوں from the Islamic scriptures right تو اس وجہ سے یس بہت برا ہوا ہے آبویسلی میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا اس بندے نے بھی غلط کیا مگر یہ اسلامک بات نہیں ہے نا بھائی سمجھ لگی نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کیجیے جی جی بہت شکریہ sir Atul Rai ji thank you so very much sir اور تلک صاحب پھر آئے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں سوری ایرم رو بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے اینڈ ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو برنگ سش آن سش جی آن یور 75 فائیو بائی ہنڈریڈ کے سبسکرائبر لائیو پارٹی اور اے 75 کے فٹافٹ کرو بھائی لوگوں سش آئے گی شوش آئے گی پچہتر کے پارٹی پہ بھائی نے کہہ دیا تلک بھائی نے کہہ دیا شوش آئے گی 62 کے ہو گئے ہیں پٹا آئے گی شوش آئے گی آئے گی شوش تو ایڈم ہو جائے گا خوش واہ واہ واہ <laughs> آئے آئے آئے گی گی گی میری شش تو یہیں پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ اتنا کلپ کاٹ کے تلک صاحب کو بھیج دیا جائے بھائی یہ تلک صاحب آگے بھیج دیں گے بہترین بہترین لے جی زبردست ہو گیا جی ہم آگے چلتے ہیں اور اپنی کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں ایرم ہندی سیکھنے کے لیے دیکھی فلمز یا شش کے لیے نہیں نہیں شش کے لیے تو نہیں دیکھیں کیونکہ شش شش کے لیے ہم کی فلمیں ویسی دیکھ لیتے تھے وہ تو ہم میوٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں شش شش شش شش تو تو ہے ہے نا سر اوکے جی تو بکا فاؤنڈیشن آپ نے اور تو کوئی بات نہیں رکھنی نا ہم آگے چلے آگے چلیے ایڈم بھائی کالر لیجیے آپ کیا آگے چلئے اچھا جی جو عبید ہے اس کو تو سمجھ آنی نہیں ہماری باتوں کی اس لیے اس تک ہم نے دوبارہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لائک اے بیبی بوائے جو کہ بولی جا رہا تھا اور اسے کچھ نہیں پتا ابھی ہم بات کرتے ہیں سر شیطانی آیتوں کے اوپر کچھ باقی لوگوں کی تھوڑی دیر بات لیں گے تھوڑا سا شیطانی آیتیں میں نے ایک زمانے میں آپ سب کو دکھائی تھی میں آج اس پہ بات نہیں کروں گا کہ شیطانی آیتیں اچھی ہیں غلط ہیں صحیح ہیں میں اس کے اندر ایک چیز آپ لوگوں کو دکھانے لگا شیطانی آیات جب نازل ہوئیں تو کہتی ہیں تو شیطان نے اپنی طرف سے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ڈال دیے غرانی کل اولا ٹھیک ہے وہ ان نہ شفاتی ہن لتو رجا دیکھیں یہ جو شیطانی آئے ہیں اس میں غرانی کو ان غرانی کو ان اللہ العزا المنات کو اللہ کہا گیا ہے کیا کہا گیا غرانی کل اولا غرانی کل اولا اللہ کا پرولر کیا ہوتا ہے اللہ کا پرولر کیا ہوتا ہے علیم پرولر ٹھیک ہے پرولر ہوتا ہے اس کا علیم قرآن میں جب یہ شیطانی آیتیں آئیں آپ کو پتا ہے کہ ان شیطانی آیتوں کے اوپر اتنا بڑا فساد ہوا کہ ایک بندے کو امریکہ جیسی کنٹری میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سن رہا ہوں بھائی اس شیطانی آیتوں کے اوپر کہ محمد نے کہا کہ اللہ تعالی المنات جو ہیں وہ عالین میں سے ہیں ساجد بھائی آپ کی ضرورت پڑے گی ابھی مجھے وہ عالین میں سے ہیں ان کے اوپر اتنا مسئلہ ہوا کہ ایک بندے کو قتل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے شیطانی آیتوں کے اوپر اگر آپ نے کمپلیٹ دیکھنا تو میں نے دو سٹیم بنائی ہوئی ہیں شیطانی آیتوں کے اوپر شیطانک ورسز کے نام سے آپ میرے اردو چینل پہ ہندی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں علیم قرآن قرآن کے اندر بتاتا ہے آیت کرسی کی کون سی آیت ہے چیپٹر نمبر ٹو کی کون سی ہے اللہ اپنے آپ کو اللہ بولتا ٹھیک ٹھیک ہے ہے اللہ اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ وہ اللہ ٹھیک ہے اللہ اپنے آپ کو بول رہا ہے اور وہ اللہ سپوزٹلی کہا جاتا ہے آیت الکرسی یاد ہے ہر مسلمان کو کہتا ہے العظیم وہی ہے جو علیہ ہے وہی ہے جو علیہ ہے اس چیز کو سمجھے یہ سمجھنے والی بات ہے میں صرف سمجھا اس لے رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے پاس نان مسلم ہیں ان لوگوں کے اس بات کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا اس وجہ سے مجھے سمجھانے کے لیے شیطانی آیتوں میں علیہ دکھانا پڑا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ علیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ جو ہوتا ہے خدا بھگوان جو ہوتا ہے وہ علیہ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے ہائیلی ایکزالٹیڈ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے موسٹ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسلام کے اندر آپ کے پاس تین طرح کی مخلوقات ہیں جن فرشتے اور انسان اسلام کے اندر تین طرح کی مخلوقات ہیں جن فرشتے اور انسان سب سے پہلے جو جن تھے فرشتے اللہ بنائے تھے جن بنائے تھے جن اور فرشتوں کی لڑائی ہوئی تھی وٹس ایور مانے یا نہ مانے وٹ ایور جنوں کو بنایا تھا آگ سے فرشتوں کو بنایا تھا نور سے اللہ نے جس وقت آدم کو بنایا تو سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتے جو ہیں وہ جنوں سے اوپر ہیں اس چیز کو سمجھیں فرشتے جنوں سے اوپر ہیں جن ہلکے ہیں جن نیچے ہیں فرشتے اوپر ہیں آدم اور انسان سب سے اوپر ہے بیسیکلی کیونکہ فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے جب فرشتوں کو اور سب کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے تو ایک جن تھا جس کا نام تھا ابلیس اس جن نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا سب لوگ سنیے ایک جن تھا اس کا نام تھا ابلیس جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا ونس اگین آدم کو جب اللہ نے بنایا اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو زمین کے اوپر وائس رائے بنانا ہے خلیفہ بنانا ہے اور اپنا کام کروانا ہے آدم کے اندر اللہ نے اپنی پھوک پھینکی تھی اپنی روح دی تھی ور روحانا اپنی روح دی تھی اس کے اندر اس کو زندہ کیا تھا اور آدم نے جب آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سب لوگ اس کو سجدہ کیے ہوئے تھے سوائے ایک بندے کے اور وہ تھا پلیز باقی سب سجدہ کیے ہوئے تھے آدم نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے اب اب آدم نے سجدہ نہیں کیا کانٹیکس یاد رکھیے آدم نے سجدہ نہیں کیا اس وقت ابھی دنیا میں نہیں ہے اس وقت ابھی دنیا میں نہیں ہے آدم دنیا میں بھی نہیں گیا ابھی صرف دنیا بنی ہے آدم دنیا میں بھی نہیں گیا ہے آدم اوپر ہے اللہ کے پاس فرشتے اوپر اللہ کے پاس اللہ فرما رہے ہیں آدم کو سجدہ کرو اللہ ہے جو علیہ ہے آیت الکرسی کرسی کے اندر ہو العظیم اللہ ہے صرف علیہ اس موقع کے اوپر اس موقع کے اوپر اللہ تعالی فرما رہا ہے ابلیس کو جس نے سجدہ نہیں کیا جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ کیا فرما رہا ہے سنیے دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پہ اب یا ابلیس او ابلیس کو کہا گیا اے ابلیس ما ما کس نے تجھے روکا انتس جدو سجدہ کرنے سے لما خلقو جس کو میں نے خلقت کیا بھی ہی اپنے ہاتھ سے استقبرت کیا تو نے ایروگنٹ ہو گیا ہے ام کنتا من العالین العالین کیا تو العالین میں سے ہے کیا تو most exalted the most exalted میں سے ہے ال کا سیگا جب لگتا ہے تو دی آتا ہے دی دیگنیفیک سگنیفائز کیا کرتا ہے خالی علین نہیں ہے العلین ہے اللہ ہے ال ایگزالٹیڈ اللہ ہے ال ایگزالٹیڈ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو العلین میں سے ہے جو تو نے سجدہ نہیں کیا سوال یہ کتنے عالین تھے اس وقت آدم کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ کتنے عالین تھے اس وقت مجھے کون سا مسلم بتائے گا اللہ العزا المنات عالین نے بلاسفمی ہو گئی محمد نے شرک کر لیا اللہ العزا اور المنات کے ساتھ اس کو آلین کہہ کے جن کی شفاعت کی ضرورت ہے یہاں پہ اللہ کے پاس ایکزالٹیڈ ونز کتنے ہیں کون بتائے گا مجھے منا بھی سمجھ لگی ڈیپ اسٹڈی ہے تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا سا مشکل سے لگ رہا ہوگا لیکن ڈیپ اسٹڈی ہے لیکن سمجھ آ جائے تو گیم سیٹ ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے وہ اکیلا ہے جو ال ہے تو پھر یہاں پہ آلین کیسے ہو گئے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کیا تم ال ہے کیا تو سنگولر کیونکہ صرف اللہ ہے واحد ہے جو کہ سنگولر میں یہاں پہ اللہ نے کیسے کہہ دیا کیا تو آلین میں سے ہے کیا تو پرولر الحیوں میں سے ہے کیا تو دی ونز میں سے ہے مجال ہے آج کوئی مومن آ کے ٹک جائے یہاں پہ مونتھیزم کی وات لگی ہوئی ہے قرآن کے اندر مونتھیزم کی واٹ لگی ہوئی ہے پورے قرآن کے اندر منا منا بھائی بھائی ذرا ہندی سپر چیٹ ارے نہیں لگتا منا بھائی شاید نہیں کہتے اوپر اوپر سے وطن اوپر اوپر سے وطن پرستی اندر سے بغدادی نکلے خود کو کہ میں اچھا، ہروندر صاحب جو ہے نا یہی شاعری بھیجتے ہیں بہترین قسم کی تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ الحیح اور کون ہے قرآن کے اندر پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک حدیث جو کہ آپ کو گیم سیٹ کرے گی میں اب آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں ساحل بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں غور سے سن رہا ہوں بھائی نائن فورٹی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک الگ مل جاتا ہے ایک اور وکیل مت اللہ ہائیسٹ میں سے کلام اللہ سر جی جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ہے ہاں، کلام اللہ کلمت اللہ کلمت اللہ کلما آف اللہ علیہ ہے اور کلمت اللہ کس کو کہا گیا انما المسیح ابن مریم رسول اللہ کلم اللہ کا کلمہ کون ہے عیسی اللہ کا کلمہ کون ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کلمہ کون ہے عیسا تیسری چوتھی کوئی چیز نہیں ہے کلمہ اور وہ الحیح ہے اور اللہ بول رہا ہے شیطان کو کیا تم آلین میں سے ہے اللہ اپنے آپ کو العل کہتا ہے اللہ شیطان کو کہہ رہا ہے کیا تم تلیہ میں سے ہے اور اللہ کا کلمہ الہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس اس وقت عیسیٰ بھی موجود تھا جس وقت آدم کو سجدے کا کہا گیا اور ابلیس کو کہا گیا کیا تم میں عیسا اور قرآن کے جیسے تو نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا اللہ نے شیطان کو کیا کہا کیا تو نے اپنے آپ کو مجھ جیسا عیسا جیسا اور قرآن جیسا سمجھا ہوا کیونکہ ہم تینوں نے صرف سجدہ نہیں کرنا باقی سب نے کرنا تھا تو نے کیوں نہیں کیا اب مجھے کون سا مومن ہے جو ثابت کر سکے میں غلط بول رہا ہوں کوئی مومن نہیں ثابت کر سکتا کوئی مومن نہیں ثابت کر سکتا مر جاؤ گے تم قرآن میں مونتھیزم نہیں ثابت کر سکتے اوکاش چوہان جی ویری گڈ بولتے ہیں sir thank you so very much P S D آتے ہیں ایک دفعہ پھر ہندی سپر چیٹ کے ساتھ سر کوئی ان کا ہندی سپر چیٹ پڑھ لے ساحل بھائی آپ ہی پڑھ دیں ایڈم تو کہاں کہاں سے کھود کے لاتا ہے آیت <laughs> پوری کور دیتا عالم صاحب جڑے ہوئے ہیں ان کا مائک نہیں مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں ہے میں انہیں ایڈ نہیں کر سکتا سوری آپ کو نکال رہا ہوں مومن صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ کے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں ہے سوری میں آپ کو نکال رہا ہوں لو انڈیا آئے ہیں ہمارے پاس جناب آپ نے آنا تھا آپ مومن ہیں ابھی تک کیوں ہیں جی لو انڈیا جی ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی جی کو ناک سے پیچھے کر دیں کہ آپ کی سانسیں نہیں آئے ہمیں اچھا جی ہماری سانسیں بھی جا رہی ہیں وہاں تک ہاں۔ جی سر ہاں جی جناب میں کل بھی آیا تھا آپ سے بات کی تھی میں نے اور دوسرے چینل پہ معلوم نہیں کون سا چینل تھا اچھا۔ تو میرا وائی فائی کا وائی فائی کی تھوڑی پرابلم تھی تو پھر میں میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو میں بات نہیں کر پایا تھا جی, جی۔ اچھا آپ نے کل بھی آپ نے ایک وہی سوال کیا کہ آپ میں نے ایک آیا تھی پڑھ کے سنائی ٹھیک ہے کل آپ کا جو ٹاپک تھا یا جس سے آپ بات کر رہے تھے بات یہ کر رہے تھے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا ان کو جینے کا حق ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کل کا کل میری سے بات ہوئی تھی ہاں وہ معلوم نہیں میرے کو جی جی میں نے نام نہیں جانتا چینل کا ٹھیک ہے چلو بائی چانس پیچھے کرو یار مائک تھوڑا پیچھے کرو آپ کی آواز آ رہی ہے مائک ہاں، تھوڑا پیچھے کرو اور اب بولو تو کل آگے جی, جی،, جی، مت آ جائے گی آپ کا سینٹینس ختم نہیں ہوگا پلیز ختم کر دیں بھائی بس ایک منٹ دے دو بس ہو گیا میری سیٹنگ گڑبڑ کر رہی تھی اوکے جی میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں اچھا جی اتنی دیر میں ہم اپنی آگے کرتے ہیں سر دیکھیں اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور آیت ہے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کہتا ہے کیا تم ہو جو کرتا ہے ام نہنو الخالقون اور آر وی دا کریٹرز خالقون خالق نہیں ہے خالق نہیں ہے خالقون رولر اگر آپ یہ بات کرتے ہو نا کہ اللہ قرآن کے اندر بات کر رہا ہے رویل وی کی رویل وی میں بھی جب آپ بات کرتے ہو تو آپ جو ورب ہے اس کو پرولر میں نہیں لے کے جاتے ہم ہے جس نے بنایا ہے ہم ہیں we created singular we are we created creators نہیں ہو سکتا پرولیرٹی کے اندر نہیں آتا ورب نہیں آتا رویل وی میں بھی جب بندہ بات کرتا ہے نا تو وہ رویلٹی وی میں جو ورب ہے جو ایکشن ہے وہ پرولیرٹی کے اندر نہیں آتا اب اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کریٹر ہے نمبر ون یا اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مل کے کریٹ کیا ہے اللہ بول رہا ہے آلین ہے اس وقت اللہ بول رہا ہے کلمہ اللہ کا آلین ہے اللہ بول رہا ہے عیسا کلمہ اللہ ہے عیسا بھی آلین میں سے ہو گیا اللہ بولتا ہے کہ وی آر دا کریٹرز مجھے کوئی بتائے کریٹرز پرولر میں یہاں پہ کیوں ہے اگر آپ اللہ سنگولر ہے واحد ہے تو یہاں پہ پرولر میں کریٹرز کیوں ہے ساحل آپ بتا دو یار کیوں ہے کریٹرز پرولر میں ابھی اتنا سارا تو کھود دیا یار اسی سے میچ کرو اسی سے میچ کریں ابھی میں نے ہاں۔ آپ کو قرآن چیپٹر نمبر ففٹی ون کی کچھ آیات دکھائی تھی جس میں سنگل پرسن محمد بتا رہے ہے کہ وہ بھی کریٹر ہے ہم نے بنایا آسمانوں کو ہم نے بنایا زمین کو ہم نے بنایا چیزوں کو اور ہم واحد صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں ہم خبردار کرنے والے ہیں تو بھائی پھر پیچھے کیا رہ گیا ہے کوئی چیز بچ گئی ہے محمد بھی کریٹر میں آ گیا اللہ پرولر میں بولتا ہے وہ کریٹرز میں سے ہے وی آر دی کریٹرز کدھر گئی ساری کی ساری توحید توحید کا رنڈی رونا لونے والی قوم آؤ نہ بتاؤ کدھر ہے توحید کدھر ہے توحید ویئر از دا توحید جی ادھر ہرمیشو کمار سر آپ کہیں سے بھی مومن نہیں ہے سر پلیز مت جڑے یار مانو سنگھ جی مت جڑے پلیز سر ایکس مسلم علی جی سواگت ہے آپ کا تھینک یو ایڈم بھائی تھینک یو کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے بہترین زبردست ایڈم بھائی ایک تسبیح ہوتی ہے اسے تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر جی جی سر اور اسی طرح یہ اکبر تینتیس دفعہ تینتیس دفعہ سبحان اللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر ایک بار چونتیس دفعہ ہاں تو اچھا اسی طرح کی ایک تسبیح آپ دیکھیں نماز میں بھی ہے سبحان رب العظیم اور سبحان رب جی کہیں پر بھی پورے پورے قرآن میں وہ جو آپ نے آیت دکھائی ہے اس کے علاوہ پریکٹسنگ اسلام میں سبحان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے الاؤ ہی نہیں ہے سبحان کرنا صرف جی اللہ کی ذات کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ اس کی سبحان کی جائے محمد کو بھی یہ شعبہ نہیں دیتا کہ اس کی سبحان کی جائے لیکن لکھنے والا بھول گیا ہے شاید جب وہ لکھوا رہا تھا نا کوئی یہ اس وقت وہ بھول گیا اسی وجہ سے تو مسلمان آج تک اس آیت کی ٹرانسلیشن میں بریکٹیں یا چینجز ڈالی جا رہے ہیں نا جی،, جی وہ ڈالی جا رہے ہیں ان کو ڈالنا کہتا ہے اللہ کا باپ دکھلاس <laughs> <laughs> تو سہیل بھائی مجھے پتا ہے ذرا ڈرائی قسم کا سبجیکٹ ہے لیکن اگر ہم موتنتھیزم کو قرآن اور حدیث سے ختم کرنا ہے تو سبجیکٹ تھوڑا سا ڈرائی ہو ہی جاتا ہے آئی ایم سوری کہ ذرا ڈرائی سبجیکٹ یہ تھوڑا سا سپر چیٹ لے لیں پھر آگے چلتے ہیں ہاں، مومن سے کوئی نہیں جڑا ہوا سوائے عبید کے اور عبید کو امب کا پتہ نہیں اس کو میں کس دفعہ لوں <laughs> اروندر بھائی کہہ رہے ہمیں گرو ہے کہ ہمارے ہندو سکھ میں طلاق کا شبد بھی نہیں ہے ہم اپنی پتنیوں کے ساتھ بالکل خوش ہے بہت شکریہ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح گمراہ وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں او ہو کیا یہ دنکو جی کی طرف سے بھی سپر ایڈم کبوتر نیا نیا ہے تو بیٹے میں نے کھیل پرانے کھیلے ہے جن لوگوں کے دم پر اچھلتا ہے تو وہ میرے پرانے چیلے ہے یار آج سب شاعر بن گئے کہہ رہے بابا یار میں کہتا ہوں کمال نہیں ہو گیا ایک ایک شاعری پھینکتے جا رہے جب سے میں سر کہتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کی شاعری دیکھ دیکھ کے تمام نون مسلم بھی شاعر ہو چکے ہیں اور ان کی شاعری میں دم بھی زیادہ ہے ویسے بائی دبے بالکل اور ایڈم بھائی دوسرا اللہ وی آپ ہو یار قرآن کے تاک میں نہیں ہوں گورو جی کہتے ہیں you are doing good job Adam Sahil Munna بھائی اینڈ جو رواج چلا رہا اسے پرتھا پرتھا بولتے ہیں پرتھم نہیں نہیں پتا ارے لکھا لکھا ہے ہے کچھ الگ میں لکھا ہے اچھا پتھرا ایکس مسلم عبد الجی آئے ہیں وہ کہتے ہیں Lala ji please let us know why friends of prophet Muhammad صاحب please share reference if you have any I'm digging all of this but no luck ex Muslim عبد الجی میں آپ کو دکھا دوں گا یار آج کی اسٹریم نہیں ہے اس ٹاپک پہ تو چینج ہو جائے گی گیم سارے مومن پھر اسی کے اوپر آ کے بات کریں گے مجھے مونتھیزم آف اسلام پہ بات کرنی ہے لیکن یس میں آپ کو بہت سارا کچھ دے دوں گا سر اس چیز پہ آشیش گپتا جی آئے ہیں سر ان کا سپر چیٹ کوئی پڑھ لے سر مومن کا یوں نہ اڑاؤ مذاق کی ندی سمندر میں ملنے سے کترائے تم کیا جانو جانوس محمد کی تم کھاؤ جمال گوٹا اور تجھے ٹٹی بھی نہ آئے لوگ شاعری میں بم ہو گئے میں یار آگے بڑھا دیجیے سر نمستے ایڈم انسائل جی بہت بہت شکریہ سر تھینک یو اینڈ آپ کو بھی نمستے سر اور سورب جی آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج کی انفو بہت زبردست ہے لو یو ساحل ساحل صاحب آپ کے لیے اسپیشل پیار آیا تھینک یو سورب بھائی منیش بھائی آئے ہیں کہتے ہیں guys please talk about what Andrew Tate سا ان اسلام that he accept accepted it sent it again to you guys یار بھائی اینڈریو ٹٹے کو کوئی مسلمان اب مسلمان نہیں بول رہا بھائی وہ اس کو گالیاں نکالنے ہیں ارے یار میں اس کے بارے میں کیا بات کروں جا کے دیکھو تو صحیح اس کو وہ وومنائزر تھا وہ وومن کو مولیسٹ کرتا تھا وہ جو جو کچھ کرتا تھا اس کے بعد ہاں، ایسا بندہ ہے وہ مسلمان رہنے دو بہت اچھی بات ہے وہ اسلام کو ایکسپوز کر رہا ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہے آپ اینڈرو ٹٹے کے بارے میں اگر دینا چاہتے ہو تو ڈیوڈ وڈ کے نئے چینل کے اوپر اس نے ملٹیپل اس کے اوپر بنا دی ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیں سر وہ فارغ ہے بلکہ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے وہ اسلام کو جتنا ایکسپوز کر رہے ہیں اور کیا چاہیے پی ایس جی آئے ہیں انہوں نے ہندی سپر چیٹ دیا سر پڑھیے گا کوئی کبھی بھی نہیں جائے کبھی بھی نہیں آئے گی ارے پھر آ گیا ہاں بھائی کون ہے کریٹر بھائی کریٹر کون کون ہے نہیں ادھر خالی کین کون کون سے ہیں بھائی عبید بول دے اب ہاں کیا ہوا کتنے خالی کین ہیں قرآن میں قرآن میں ارے بھائی انتم تخلقونہو کیا تم کیا کیا کیا اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں انتم کیا تم تم تم خلقت کرنے والے ہو ہاں۔, ہاں یا ہم خلقت کرتے ہیں ہم خالق ہیں خالق ہے سنگل ہے ہے خالقون یا ہم خلقت کرنے والے ہیں خالقون پرولر ہے کریٹرز ہاں تو کیا ہے یہ خالقون کا تو وہی ہوا نا کہ ہم یا ہم ہم خلکت کرنے والے ہیں خلکت ہو گیا مطلب بہت سارے خلقتیں جو اتنی ساری خلقت ہیں تمام کریٹرز پرولر میں ہے ہم کریٹرز ہاں، میں سے ہیں خالقین میں سے ہیں ہاں کریٹرز ہر چیز کریٹرز ہے نا ہر چیز ہر چیز مطلب بہت سارے کریٹرز جیسے کریٹرز مطلب بہت سارے بہت سارے کریٹرز لو جی ختم ہو گئی یار عبید بولتے بولتے ہمیں اصلیت دکھا جاتا ہے اب آپ اس کی جلیبیاں سنتے رہنا دو گھنٹے کے لیے میں نے تو نہیں سننی میں اپنی اسٹریم میں دو اور باتیں رکھنی ہے بند کر لوں گا اسٹریم مجھے پتا ہے اسلام میں ایک ملا مولانا کھڑا نہیں ہو سکتا اس ٹاپک پہ میرے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا ملا مولانا لے آؤ قرآن کبھی بھی مونتھیزم نہیں گلتا آپ کے پاس ہر وقت بچے آتے ہیں دنیا جان کے بچے آئیں گے میں چیزیں دکھانا شروع کر دوں قرآن میں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں دیٹس اٹ آج کوئی نہیں آ سکتا تین ہزار لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تین ہزار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں ہمارے پاس بالکل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے پرسینٹ ڈس لائکس ہیں آپ کو پتا لگ جائے گا کتنے کریٹر آپ کا کتنے مومن بیٹھے ہیں میں آپ کو اسٹوڈیو میں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ ڈس لائکس کی پرسنٹیج کیا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس اس وقت تین ہزار میں سے one point eight percent dislikes ہیں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسلمان نہیں چڑھ سکتا اس ٹاپک پہ کوئی مسلمان نہیں چڑھ سکتا کوئی مسلمان اسلامک مونتھیزم ثابت کر ہی نہیں سکتا قرآن سے یہ صرف اور صرف ہر جگہ پہ آ کے کتے کی طرح بہو بہو کر لیں گے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے بندہ نہیں ثابت کر سکتا اس کو توحید بیسک فنڈامنٹلز میں سے سر میں نے آج میں نے پچھلی دو لائف اسٹریم میں فنڈامنٹل کی اما ڈیڈی ایک کر دی ہے اور مجھے بتائیں کون سا فنڈامنٹل اسلام کے اندر شو می پٹیل صاحب آ جائے نا آج تو ٹاپک بھی وہی ہے اسی پہ تو بات کرنا تھا نا پٹیل صاحب کو پٹیل کے باپ کو بھی نہیں آنا پٹیل کو صرف اور صرف چاہیے تھے ماڈریٹر کیوں ماڈریٹر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے کیوں کیونکہ اس نے کرنی ہے پریزنٹیشنز پریزنٹیشنز کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے لینی ہے ڈیٹا ڈیٹا لے کے پریزنٹیشن فائل میں بنانا ہے بنا کے یہاں پہ دکھا دینا ہے اور بول دینا ہے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہم اس طریقے سے اسی لیے ڈبیٹ کرتے نہیں ہے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں سیدھی سیدھی میں ایک آیت رکھوں گا تم ایک آیت رکھو گے اس نے آنا ہی نہیں ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ تو بات مجھے پہلے ہی پتا تھی اس کو صرف اور صرف میرا نام یوز کرنا تھا اپنے چینل کو ذرا پروموٹ کرنے کے لیے اور یہ بات میں نے پہلے سینٹنس میں کھول دی تھی میں نے کہا تھا تمہیں میری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے you need me I don't need you میرے ساتھ آنا ہے اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے میں بات کرتا ہوں لے لو تم دو منٹ لے لو بات کر لو اس سے زیادہ کیا دوں تمہیں اب میں جو چار آیتیں رکھوں گا اس ایک کا جواب دے کے جلیبی بنا کے وہ بات آگے کر دے گا اور گیند ختم کر دے گا اور حریم صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ بائبل پرولر میں ہے جی بائبل میں پرولر بنتا ہے ایلو ہیم پرولر ہم تو مانتے ہیں خدا باپ بیٹا اور ہولی اسپرٹ وہاں پہ بنتا ہے ہے وہاں پہ بائبل میں تو سب مانتے ہیں اس بات کو Muhammad copy paste Muhammad copy paste کرتے ہوئے سمجھ نہیں سکا وہ کیا کاپی پیسٹ کر رہا ہے بھائی کاپی پیسٹ کرتے ہوئے محمد سمجھ نہیں سکا کاپی پیسٹ کر کے رہا ہے ارے بھائی مجھے کوئی تو بتائے کیا کبھی پیس کر رہا ہے وہ ہاں جی کیا کہتے ہیں ہروندر جی تھی نہ جاؤ پلیز تھی نہ جاؤ نہیں سر ہم ابھی نہیں جا رہے بھی میں آپ کو اور بڑا سا کچھ دکھا رہا ہوں ڈونٹ یو وری ہم بیٹھے ہیں نا آپ کو دکھا رہے ہیں ہم تو بیٹھے ہیں ہم آپ کو آج اتنا سارا کچھ دکھائیں گے کہ آپ لوگ دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے سہیل بھائی آپ کے ساتھ بات کرنے کو آیا ہے بھائی بھائی اس وقت کھانا تو نہیں کھا رہے ہوں نا یہیں پہ سر آپ سے کوئی بات کرنے آیا آپ کا اسپیشل دوست بھاگ بھی گیا چل دیا مونوتھیزم ختم ابھی ہم آگے مونوتھیزم دکھاتے ہیں ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا قرآن چیپٹر نمبر 51 ون آیت نمبر 47 48 49 50 کے اندر محمد جو ہے فرسٹ پرسن کے اندر بتا رہا ہے کہ وہ ہے جس نے جو ہے نا زمین آسمان اور دنیا بنائی ہے کسی اور نے نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے اللہ کریٹر بتاتا ہے اچھا پھر قرآن کے اندر عیسا بھی کریٹر ہے آپ کو پتا نا ساحل بھائی عیسا ایک کریٹر ہے نہیں نہیں پتا آپ کو نہیں نا بھائی اور یار آپ کو پتا ہونا چاہیے عیسا جو ہے وہ ایک کریٹر ہے اوہو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہی نہیں پتا آپ کو 349 کھولتے ہیں جی آپ کے لیے ملٹیپل ہیں لیکن 349 کھولتے ہیں یہ دیکھیں I designed for you from clay میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں کیا یار ڈیزائن لکھا ہوا پاگل کے بچوں نے انی اخلوق خلق سے ساحل بھائی خلق سے انی لکم میں کریٹ کرتا ہوں فور یو لکم منت فروم دا کلے اور پھر وہ کیسے کس طریقے کا تیر جو کہ پرندے کی طرح دکھتا ہے پرندے کی طرح دیکھتا ہے اور پھر کیا کروں گا اس کے اندر پھونکوں گا اور وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے عیسا بھی کریٹر محمد بھی کریٹر اللہ بھی کریٹر تو کریٹرز کا لفظ کیوں نہ آئے قرآن میں ارے بھائی کیا آپ نے کیا آپ نے ٹرینٹی کہا نہیں ارے مجھے سنائی دیا مجھے تو مجھے اسلام میں بھی ٹرینٹی سنائی دیا کریٹرز کے معاملے میں تین کریٹر ہیں اللہ بھی کریٹر محمد بھی کریٹر عیسیٰ بھی کریٹر ساحل صاحب مل گیا ملا نا لیکن یہاں پہ اخلقو کو کوئی تخلیق نہیں کرے گا مجھے کوئی بتائے یار تخلیق یہاں پہ لکھتا کیوں موت پڑتی تھی مجسمہ بناتا ہوں اخلوق ہے یار مٹی تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانے صورت بناتا ہوں خلق خلق کا لفظ ہی نہیں لکھتے سالے خلق کا لفظ نہیں لکھتے خلق کا لفظ نہیں لکھتے کمینے مجھے کوئی بتاؤ یہاں پہ خلق کا لفظ لکھتے ہوئے کہ اللہ نے لکھا خلق کا لفظ تم کیوں نہیں لکھتے کیوں نہیں لکھتے گیم گیم پوری خراب ہو جائے گی نا بھائی ہاں خطرے میں پڑ جائے گی توحید خطرے میں نہیں پڑ جائے گی توحید خطرے میں پڑ چکی بھی ہے توحید کا ستیہ ہی ناس ہو چکا ہوا ہے توحید ہے ہی کہاں پہ مجھے کوئی بتائے کہ توحید قرآن میں ہے کہاں پہ ستیہ نہیں ہے اب کریٹرز بھی آپ کے پاس آ گئے ملٹیپل اچھا اب اگر ہم ارلی قرآن اسکرپچرز میں جائیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ آئے ہائے ہائے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ابن جرائر کی لفظ کی بات بتاتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ ذرا بات چیت کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی سناٹا بھائی یار سناٹا اس وجہ سے ہے کہ میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھنا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی مزدار چیز دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں تفسیر القرطبی میں اگر آپ جاتے ہیں اس کی یہ دیکھیں وہ لوگ مانتے ہیں اس بات کو جو میں نے ابھی بات کی آپ کے ساتھ بعض لوگوں نے اس کی نفی کی ہے اوپر والی چیز کی نفی کی ہے فرگیٹ دیٹ خلق کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کیا جاتا ہے ابن جریر نے فرمایا احسن الخالقین کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کرنے کی اجازت دی تھی <laughs> کیونکہ عیسیٰ کو تخلیق کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے وہ کریٹر ہے اجازت لی ہوئی ہے اس نے کہ ہاں وہ دنیا میں بھی کریٹ کر سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کے مطابق بات ہو رہی ہے میں نہیں بات کر رہا ہوں اور بعض نے اس میں مصرف یعنی اس کے معنی بشر کے کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن احسن الخالقین کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کرنے کی اجازت دی تھی کیونکہ تخلیق کرنے کی اجازت دی کون بول رہا ہے کرتبی بول رہا ہے امام کرتبی امام قرطبی بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آیا فتبارک اللہ الخالقین یہاں پہ بھی ہے بلسڈ از ہی جو کہ بہترین کریٹرز میں سے ہے اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ بہترین کریٹرز میں سے ہے اچھے کریٹرز میں سے ہے اچھے خالقوں میں سے ہے سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے اللہ بہترین تخلیق پیدا کرنے والوں میں سے ہے خالقین پرولر پرولر بہترین خالقوں میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے عیسا خالق ہے لیکن اللہ عیسا سے اچھی چیز بنا سکتا ہے بس یہ فرق ہے تھوڑی تھوڑی لو کوالٹی کی چیز بنائیں گے باقی کے خالق اچھا اچھی کوالٹی کی چیز اللہ کے پاس سے ملے گی لیکن باقی خالق بھی ہیں جو اس سے تھوڑی اچھی کوالٹی کی چیز بناتے ہیں بس اتنی سی بات ہے تو ٹرینٹی آف دا قرآن میں عیسا بھی خالق ہے لیکن وہ کتنی اچھی کوالٹی کی چیز بناتا ہے وہ چائنا کا مال بناتا ہے <laughs> ان کو کوئی ان کو کوئی ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی نہیں بچ جاتی کہ یہ مورتی پوجا پہ سوال اٹھائیں یا یہ ٹرینٹی پہ سوال اٹھائیں کوئی ان کے پاس شکل نہیں بچتی ان کو تو بالکل سوال نہیں اٹھانا چاہیے سر یہ آپ کے سامنے ایسا قرآن میں سے مجھے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کون سی وحدنیت ہے کون سی ہے اللہ بہترین خالقوں میں سے خالق ہے کیسے ہے سو دیر آر ادر خالق ایز ویل ایڈم بھائی جی سر ہاں آج کے کے آپ جو سے تو قرآن میں جو سنگل کریٹر کا ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے سر اچھا جی میں تو یہی توحید پہ اس لیے تو میں کر رہا ہوں پچھلی دفعہ بھی توحید پہ کیا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا تھا توحید کی شرک العبادہ اور شرک الاسمات الصفات یہ محمد کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے قرآن میں اسما اور صفات کی شرک محمد کے اوپر ہے حدیثوں کے اندر محمد انٹرسیڈ بھی کرا اور محمد نے اپنے سے پرے کرنے کو بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے میں نے دو حدیثیں دکھائی تھی ترمدی کی اور ابو داود کی بھی دکھائی تھی اور کریٹر والی بات اگر یعنی تخلیق کرنا کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا وہ آج میں نے آپ کو ثابت کر دی کہ اللہ کے علاوہ قرآن و حدیث کے اندر تخلیقات ہیں تخلیق کرنے والے ہیں مجھے بتاؤ قرآن اور حدیث کون سا شرک نہیں کرتے یہ سوال اٹھاتے ہیں کرشنوں پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں یہودیوں پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں ہندوؤں پہ ابے ان کے اوپر اسلام سوال اٹھا ہی نہیں سکتا ہے اور آپ آپ لوگ یہ سنتے ہیں نا لوگوں کو جو میسج دیا جاتا ہے نا ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ بھائی یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ڈیفینسو پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے منہ پہ مارو یہ آئے تھے آفینسو پہ آؤ کوئی اپنا مذہب ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی سوال اٹھاتا بھی ہے تو یہ اتنی کھلی کھلی باتیں ہیں کہ ان کے منہ پہ دے دے کے مارو یہ باتیں کوئی ڈیفینسو موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لو جی بھائی آیا کہتا ہے قرآن کا قاتل ایڈم سیکر بھائی قاتل نہیں میں تو قرآن دکھا رہا ہوں بھائی میں کون سا قتل کیا قرآن کا میں نے کب قرآن کا کوئی قتل کیا ہے خالق کا مطلب وہ اللہ کے حکم سے خلقت ہو رہی ہے نہ کہ وہ اپنے حکم سے کر رہے ہیں سو وٹ سائیکل چلانی آتی ہے نا اسے اللہ نے کہہ دیا ہاں پرمیشن دی ہوئی ہے تخلیق کرنے ہاں، کی اجازت دی ہوئی ہے اجازت دی ہوئی ہے اجازت دی ہوئی ہے اجازت ارے وہ وہ ان کے جملے کا ان کے جملے جو جنہوں نے لکھا ہے کنہوں نے لکھے جریج نے ابن جریج نے تو ابن جری ابن جریج کا قولی ابن جریج کا قول اس طرح سے ہے نا نہ کہ قرآن اس طرح سے قرآن میں تو قرآن میں تو صاف لکھا اللہ کے حکم سے ہے یہ لو قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن کیا لکھا ہوا بی ازن اللہ ازن اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ازن ہاں؟ کا کیا مطلب ہوتا ہے اذن مطلب اذن اللہ کے اذن سے اذن کسے کہتے ہیں حکم اذن اذن کہتے ہیں پرمیشن کو اذن پرمیشن حکم عربی میں حکم ہی ہوتا ہے آرڈر آرڈر ہی ہوتا ہاں۔ ہے بکواس نہیں کرو میرے حکم حکم ہی ہوتا ہے ہاں ہاں تو پرمیشن ملی ہوئی ہے اجازت ملی ہوئی ہے اجازت ملی ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے بات صرف اتنی ہے اللہ نے اجازت دی ہے اجازت سے صرف اتنا ہی کہا گیا ہے جتنا اس میں بتایا گیا ہے کوڑی کو صحیح کرتے ہیں کر دیتے ہیں پرندے کو بنا دیتے ہیں اور باقی جو کچھ ہے ارے بھائی تخلیق کر سکتا ہے نا اللہ نے تخلیق تو نہیں نا کی وہ عیسا نے کی ہے نا ہاں۔ اللہ نے اللہ کے سے ہو رہا ہے نا اللہ کے ہاں کے ساتھ اللہ کے کے ساتھ ارے بھائی اجازت سے ہو رہا ہے نا اللہ نے اجازت دے دی ہے اللہ بڑا اللہ بتایا تو ہے باقی سب چھوٹے اللہ ہیں وہ بڑا اللہ ہے جو بڑا اللہ ہے اس نے اجازت دے دی ہاں چھوٹے اللہ تم بنا لینا اس نے بنا لیا اجازت ہے نا ارے تو اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا تھا تو آدم علیہ السلام اللہ ہو گئے ارے آدم علیہ السلام کو اللہ میں ثابت کروں گا نیکسٹ ٹائم آج نہیں آج یہ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا تھا کرایا تھا ارے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں گے ابھی یہاں پہ بتاؤ اجازت ملی ہوئی ہے نا کہ وہ کریٹ کر سکتا ہاں، اصل میں اللہ نہیں ہوتے ہیں نا وہ اللہ اللہ نے جس پہ جن کے لیے حکم کر دیا ان کے لیے ان کے لیے وہ خاص پرمیشن ہو جاتی اسی وقت کے تک کے لیے ہاں، اور خاص خاص خاص موقع کے کے لیے لیے مواقع ہیلو سنو سنو سنو جب جب عیسا نے پھوک ماری اس نے اپنی فوک ماری یا اللہ کی فوک ماری ارے وہ پھوک مارے انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کے پھوک میں وہ طاقت دے دیا کہ وہ پھوک مارتے اور وہ پرندہ بڑھ کے پڑا کے لیتا ہے جھوٹ بول رہے ہو سالے اللہ نے اجازت دی کتے ارے اللہ نے حکم دیا اللہ کے سے تو ہوا نا جب اللہ نے کہا کہ پھوک مارو اور پرندہ بن کے پھر ہو جاتا ہے ارے تو پھوک کس کی ہے عیسیٰ کی ہے یا اللہ کی ہے ارے عیسا کیا ہے <laughs> اجازت اجازت عیسا کو ملی ہوئی تھی نا پھوک مارے اور پرندے کو اڑا دے رائٹ طاقت ہاں۔ عیسیٰ کی طاقت ہے اللہ کی طاقت پہ اللہ تعالی یہ معجزہ ہے عیسا کو معلوم ہی نہیں ہاں کہ اللہ عیسا کو اللہ سے اللہ نے صرف ان کو اتنا حکم دیا اور ہو گیا ہو میرا جو سوال ہے اس کا جواب دو یہاں پہ طاقت عیسا ہے عیسا کی طاقت سے ہوا ہے نا اللہ کی طاقت سے تو نہیں ہوا اللہ کا تو صرف عزن ہے اللہ کی صرف اجازت نہیں ہوا نہیں نہیں اللہ اللہ کی مجھے ایک آیت دکھا دو کہ یہ جو کام عیسا نے کیا تھا وہ اللہ کی طاقت سے کیا تھا اپنی طاقت سے نہیں کیا تھا پلیز ایک آیت دکھا دو یہی آیت بتا رہی ہے نا قوت اللہ ہونا چاہیے نا پھر قوت اللہ ہونا چاہیے عزت نہیں ہونا چاہیے قوت ہونا چاہیے قوت اللہ ناٹ از این اللہ تو اس میں قوتوں عیسیٰ بھی تو نہیں ہے نا تو بھائی عیسیٰ نے کیا ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے عیسیٰ نے کیا قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نے کیا ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ اچھا، سنو سنو سنو تمہارے پاس بچہ نہ کی شٹ اپ اینڈ لسن بکواس کم تمہاری کوئی اولاد ہے اولاد ہے تمہاری ہاں؟ تمہاری کوئی اولاد تمہاری کوئی اولاد ہے بچہ ہے تمہارا ہاں اوکے سائیکل چلانا جانتا نہیں نہیں جانتا جب تم اسے سائیکل چلانا سکھا دو گے تو کیا وہ سائیکل چلانا جان جائے گا نہیں نہیں جائے گا جانے گا کہ نہیں جانے گا جانے گا جانے گا جب وہ سائیکل چلائے گا وہ تمہاری اجازت سے چلائے گا یا تمہاری طاقت سے چلائے گا میری طاقت سے میری طاقت سے چلائے گا میں ہاں۔ اپنی طاقت سے چلائے گا نا اگر وہ چھ سات سال کا ہوگا تم سے پرمیشن ضرور مانگنے آ جائے گا ابا جی میں سائیکل چلا لوں لیکن وہ آپ پرمیشن دے دو گے ازن دے ہاں اجازت ہے لیکن جب وہ سائیکل چلا رہا ہوگا اپنی طاقت سے چلا رہا ہوگا نا تمہاری طاقت سے تو نہیں نہ چلا رہا ہوگا ہاں۔ بہترین یہی بات اللہ قرآن میں یہاں کر رہا مجھے ثابت کر دو کہ میں نے غلط بولی ہے وہ خالق کا مطلب کیا ہے تم ختم ہو چکے ہو بائے بائے چاٹا یار جاؤ یار ویسٹ آف ٹائم ہو تم پلیز چلے جاؤ یار تمہیں سمجھ آ گئی ہے تمہارا سائلنس اس وقت بول رہا ہے کہ یار ہاں بات مجھے سمجھ آ گئی ہے تمہارا سائلنس نے بتا دیا لیکن اب تم نے جلیبی بنانی ہے کیونکہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے بھائی یہ انڈیفینسیبل ہے اٹ از ورڈ اللہ ازن یوز کر رہا ہے کوا یوز نہیں کر رہا طاقت یوز نہیں کر رہا پاور کا ورڈ یوز نہیں کر رہا حکم بھی نہیں یوز کر رہا اللہ ازن یوز کر رہا ہے پرمیشن ہے جب آپ کسی کو پرمیشن دیتے اس کے پاس اگر طاقت نہیں ہے کرنے کی تو وہ نہیں کر سکتا اگر طاقت ہی نہیں ہے کام کرنے کی ایک کام کرنے کی پاور نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا میں نے بہت سمپل اگزامپل دی ہے جو کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے سائیکل چلانا ایک فن ہے کریٹ کرنا ایک فن ہے فن اگر سکھا دیا ہے فن کیا جا سکتا ہے اس کی صرف اجازت مانگی جا سکتی ہے بڑے سے بڑے کی پاور سے نہیں ہو رہا اللہ کی پاور سے نہیں ہو رہا اجازت سے ہو رہا ہے پرمیشن سے ہو رہا ہے اذن سے ہو رہا ہے اتنی سی ایڈم بھائی ایڈم بھائی ایڈم بھائی اوبدر جی ختم ہو چکا ہے بھائی اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا ہاں، اب اوبدر کی حالت بولے ویسی ہو گئی ہے بھائی کہ بولتے نا اوبدر اسلام پہ شرمندہ ہے کیونکہ قرآن میں ابھی بھی جاہلیت زندہ ہے بھائی وہی حالت ہو چکی ہے اوبدر کی بالکل اب یہ والی بات بھی ہوگی ابھی میں نے دو باتیں اور بتانی ہے سب لوگوں کو ایک اور بندہ جڑا ہے پہلے سے بات کر لیں پھر میں آپ کو دو اور باتیں بتاتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا کہ صرف محمد ہی انٹرسیڈ نہیں کرتا ہمارا جو ہجرا اسود ہے کالا پتھر جو کہ چوری ہوا تھا اور چوری ہو کے اس کے اوپر اس بندے نے اپنے باتھ روم میں رکھا ہوا تھا وہ کالے پتھر کو بھی اللہ میاں اتنا درجہ دے گا اور اس نے کیا کیا درجہ دیا ہے وہ سارے کے ساری چیزیں میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کالے پتھر کی طاقتوں میں کیا کچھ ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی آپ دیکھیے گا پیگنزم ان اسلام آج ہم ثابت کر کے اٹھیں گے دیکھیے گا جی ایس ایس صاحب مسلمان ہیں آپ mister S S S S five four three two one zero okay یار Joshua ji twenty one seventeen کی ضرورت نہیں آج it has nothing to do with آج کا ٹاپک جناب کول مومن کے نام سے ہمارے پاس ایک بندہ جڑا جی کول السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب اچھا میرا آپ سے سوال آپ ابھی تک مومن ہیں میں مومن ہوں یس مسلم ثابت کر دیں تھوڑا سا کچھ قرآن کی صورت سورہ پڑھا دیں کوئی سی سورہ کافرون کافرون پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ جناب بتائیے کیا کہتے ہیں اسلامک مونت اچھا اگر میں آپ کو ایک سنیں میری بات اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ is mentioned in Bible okay ہوئے گا تو آپ یوٹیوب میں ذرا جا سکتے ہیں بائبل میں نہیں یوٹیوب میں جی جانے کی ضرورت نہیں بائبل میں اللہ تو عیسیٰ کو کہا گیا نہیں اللہ لکھا ہوا ہے ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو کنورٹ کیا نا عربک میں کنورٹ کیا بائبل میں عیسیٰ کو اللہ کہا ہوا ہے نا بائبل میں کہتا رہا ہوں یہ کیسے ممکن بائبل میں اللہ عیسیٰ کو اللہ کہا گیا ہوا عیسیٰ کو عیسیٰ ہی کہتے ہیں یار جیزس اللہ کہا گیا ہوا اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ عیسیٰ کو اللہ کہا گیا کیا کریں گے یہاں پہ مان لیں گے بائبل کو اور ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے بالکل بھی نہیں ہیں تو پھر فائدہ پھر بائبل میں کی جا کے رہے ہو آپ نے کہا بائبل میں اللہ ہے میں نے کہا بائبل میں اللہ عیسیٰ اللہ تو ہمارے خدا کا نام ہے نا تو بائبل میں آپ گئے ہو نا تو بائبل میں عیسیٰ کو اللہ کہا گیا ہے آپ کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بائبل جس بائبل کی جو ٹرانسلیشن عربی کی آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ عیسا کو اللہ کہا گیا یہ کیسے پروف بائبل کے اندر جو عربی کی بائبل آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تو لکھا ہوا ہے اللہ تمہارے خدا کا نام ہے تو وہاں پہ بائبل میں عیسا کو کہا گیا یہی تو بول رہا ہوں نہیں نہیں بالکل غلط آپ اگر میں دکھا دوں تو کیا کرو گے ایک سکالر نے یوٹیوب میں بتایا ہوا ہے یوٹیوب کے سکالر کے کچھ لگتے ہیں میں سب سے بڑا سکالر ہوں ادھر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بھائی آپ نے مجھے ایک اجت دی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اگر آپ کو بائبل میں عیسا دکھا دوں کہ وہ اللہ کی بجائے عیسا کو کہا گیا ہے کیا کرو گے مان لو گے نا بائبل کو پھر کہ عیسا اللہ ہے اللہ تو لکھا ہوا ہے نا تو بھائی کہہ تو رہا ہوں عیسیٰ کو کہا ہے بائبل میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ دکھائیں ذرا مومن جی مومن جی ایڈم بھائی ایک منٹ مومن جی آپ جو بول رہے ہیں نا ایڈم بھائی کا بولنے کا مطلب وہی ہے کہ بائبل میں عیسیٰ کو اللہ بولا گیا ہے اللہ یہ ورڈ ہے بائبل میں وہ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں بٹ عیشا کو وہاں پہ ایز اے اللہ وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے تو ایڈم بھائی کا بولنے ایک بابا ہاں؟ محمد بھی مینشن ہوئے ہوئے اوکے ٹھیک ہے سر محمد بھی مینشن ہے پہلے عیسا ختم کر لیں اللہ ختم کر لیں پھر محمد تک بھی چلے جائیں گے یس محمد از مینشن ان بائبل ٹھیک ہے سر میں کہہ رہا ہوں محمد تک جائیں گے اللہ نے بھی اللہ نے بھی یہ بائبل بھیجی یاد ہاں، اللہ نے بائبل بھیجی نا اللہ نے بائبل بھیجی نا اس بائبل میں عیسیٰ کو اللہ کہا گیا اب میں کیا کروں کدھر کہاں لکھا ہے ہاں یہ بات نا اب آپ نے سوال کیا یہ لے پکڑے سر عربی بائبل لے میری جان میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں اگر دکھ گے تو یہ کیا کرے گا ایڈم وہ تو پہلے پوچھ لو یار اس نے کیا کرنا ہے بچہ سالا کبوتر باز وہاں سے آ گیا کہیں سے پڑھ کے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے اس نے امب کرنا ہے اس کی اصل میں مونا سیزن دکھا دیں میں اس کو یہ بات ختم کر دوں پھر مونا سیزن دکھاتے ہیں دیکھیں اما ان الابن فیقول اور بیٹے کے بارے میں اس نے کہا عرش یا اللہ باقی ابدی الابدین او اللہ تیرا عرش باقی رہے گا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا بیٹا کے بارے میں خدا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے Hebrews chapter number one verse number eight خدا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے او اللہ تیرا عرش ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا کیا کریں سر عیسا جس کو ابن اللہ کہا گیا ہے بائبل میں اس کو ابن اللہ کے علاوہ اللہ نے باپ نے اما ان اور بیٹے کے والے میں فیقول اس نے کہا یا اللہ تیرا تھرون تیرا ارش او اللہ او عیسا جس کو یا اللہ کہا گیا ہے تیرا ارش ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا انگریزی کے اندر پڑھ لو بٹ انٹو دا سن لیکن بیٹے کے بارے میں ہی اس نے کہا باپ نے کہا دائے تھرون او گوڈ یا خدایا یا اللہ تیرا عرش is forever and ever جی جناب اللہ اچھا، آ گیا آپ کرسچن ہیں اللہ آ گیا بائبل میں اب کیا کریں اچھا پہلے مجھے یہ بات بتاؤ اب اللہ آیا بائبل میں کہ نہیں یس آیا کیا عیسا اللہ ہوا بائبل میں کہ نہیں نو الو کے پٹھے کیا پڑھ رہا سامنے پلیز ٹھنڈی ہو جاؤ گالیاں نہ دو یہ کیا پڑھا ہے آپ نے یہاں پہ عیسا اللہ ہوا ہے کہ نہیں یہ کون سی ورسز بتائیں ہیبرو چیپ نمبر ایٹ اچھا چیپٹر ون ہے ورس پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے اوکے آپ کرسچن ہیں کیا ہاں جی یہ پہلے مجھے اب اس کا اچھا، جواب دے دیں بتائیں پہلے اس کا جواب دے دیں پہلے اس کا جواب دے دے کیا عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا بائبل میں ہاں یا نہ دیکھیں اس ویڈیو میں بالکل ڈیٹیل یار میں نے کیا پوچھا یار ڈیٹیل میں جو بتایا میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کے تمہیں جواب دے رہا ہوں ہاں ڈیٹیل میں بتایا ڈیٹیل میں بتایا میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیٹیل کے اندر اللہ جو ہے وہ عیسا کو کہا گیا اب بتا نا میری جان کیا کہتا ہے تو عیسا اللہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں اتنا تو جانتا ہوں کہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر دیکھیں بھائی یار سامنے لکھی ہوئی چیز تمہارے سکرین پہ دکھا رہا ہوں سکرین کہتے سکرین سکرین کہتے ہیں یہ میری ہے اب بتائیے سر عیسا اللہ ہے کہ نہیں ہے بائبل میں ابھی دیکھیں آپ نے مجھے سمجھانے نہیں آ گیا لیکن ویڈیو میں کلیئرلی ہر چیز مینشن ہوئی بھی ہے ارے بھائی ویڈیو میں جو بھی مینشن ہے میں تمہیں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں بھائی یہ دیکھو بائبل گیٹ وے ہے یہ بائبل گیٹ وے ہے یہ بائبل گیٹ وے ہے ہیبروز کا چیپٹر نمبر 1 کھولا ہے میں نے آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے ویب لیفٹ سائیڈ کے اوپر بائبل انگلش میں ہے کنگ جیمز کی ٹرانسلیشن کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ عربی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس دونوں ورسز ہیں مجھے بتائیں کیا یہاں پہ عیسیٰ کو اللہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا ہاں یا نہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نہیں پتا تو پھر یہاں پہ میں سب بکواس ہی نہ جب میں آپ کو بائبل اچھا، میں جب کی چیز دکھاؤں گا جب آپ نے اس چیز کو دیکھ کے ماننا ہی نہیں ہے تو مجھے بائبل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اچھا، مجھے بتا دیں گاڈ کا سن کیسے ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں مجھے نہیں پرواہ جب آپ نے بائبل ماننا ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک ہے کہاں پہ ہے قرآن میں دکھا دکھا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھا دے کہاں ہے قرآن میں اچھا سنیں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے گاڈ ایک ہے توحید بن صف اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اللہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ابھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو محمد بھی اللہ کریٹر ہے کدھر کدھر لکھا ہے ابھی تو دکھایا میں نے سر آپ نے سٹریم نہیں دیکھی ساری پوری تو نہیں دیکھی تو پھر میرا قصور نہیں ہے نا سر لوگوں کی اسٹریم میں تو آپ پوری دیکھتے ہیں میری نہیں دیکھی آپ نے کیوں نہیں دیکھی اچھا پہلے یہ بتائیں کہ گاڈ کا سن ہو ہی نہیں سکتا یار میرا قصور ہی نہیں ہے کو سن کی ضرورت ہی نہیں نہیں ضرورت ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گولی مارے آپ کہتے ہیں کہ بائبل آپ نے جب بائبل پڑھی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اس نے اپنے ابن کے بارے میں کہا وہ اللہ ہے تو اب میں کیا کروں جائے جی، کیوں رہے ہیں اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں جا رہے ہیں سر میں یہی الحمد للہ سب مسلمان بن گئے ٹھیک بھائی خوش ہو گئے آپ بھائی بہت شکریہ بھائی یار پتہ مطلب ہے ساحل مسئلہ کیا ہے ساحل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے غلط فہمی اور ایک چیز ہوتی ہے خوش فہمی تو غلط فہمی کا علاج ہو سکتا ہے خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا یہ ہمارے ہینڈسم بوائے ہے آج نام اور ڈی پی چینج کر کے آئے ایکسپوزنگ ایسا تو نہ بولو نا ایسا تو نہ بولو نا میں آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں آپ ایکس مسلم آپ پہلے سے ہیں اور مسلمانوں کو مس گائڈ کر سکیں ارے یہ تو پورا ہی ایکسپوز کر دیا آپ سبسکرائبرز کے لیے کر رہے تھے سب کچھ ارے اتنا ایکسپوز نہیں کرو یار مسلم نہیں ہے ٹھیک ہے یار آپ کلیم کرتے ہیں آپ کی شروع والی ویڈیو فرسٹ ویڈیو آپ کی ہے ہاؤ ایز بیکم ایکسپوز ہے یہ کیا بکواس ہے ایسے تو نہ بولو سبسکرائبرز کے لیے آپ دکھے کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے یار ایسے تو ایکسپوز نہ کرو نا یار ہمیں یار پلیز نہ یار بھائی یار ایسے تو نہیں کرو نا یار آج کا سب سے بڑا سپر چیٹ آیا مجھے تیری وجہ سے کہتے ہیں دو ہزار پانچ سو روپیز کا کامپائر ہے یہ ویمپائر ہے یہ یہ علم کی روشنی جو ہوتی ہے علم کی روشنی جب ان پہ پڑتی ہے تو ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کیا چوسو گے علی بھائی ایک سیکنڈ رک جائے ذرا سائل بھائی بات کریں کہاں کا چوسے گا بھائی یہ کیا چوسو گے آپ کا گلا گلا چوسیں گے کیا چوستے ہیں اسے لو بائٹ کہتے ہیں اب ایک کمینے اس کو لو بائٹ کہتے ہیں پھر گلے کے بعد کہاں جاؤ گے میں ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا گلے کے بعد گلا چوسوں گا اچھا سائل بھائی کو ڈینائی کر رہے ہیں نا بائبل میں بھی مینشن ہوا ہے محمد سائل دوسرا دوسرا دوسرا سوال کر دے سائل وہ بولا اس کے بعد کیا چوز ہے کیا چوز ہو گیا اس کے بعد <laughs> میں کیا کہہ رہا ہوں محمد از مینشن ان بائبل یار بتا دو oh, نا ایڈم بھائی ایڈم بھائی آپ نے پڑھی ہے کبھی وہ بائبل جس میں محمد مینشن ہے سر ابھی بھائی بتائے گا ہمیں <laughs> ہمیں بتائے گا ابھی ہم نے تو نہیں پڑھی یار کہاں ہے وہ بائبل یار ایک اچھا، ویڈیو اس میں کلیئرلی ایکسپلین کیا ہوا ہے ایک سکالر نے کہاں پہ ہے محمد محمد بائبل میں کہاں ہے آپ اچھا یوٹیوب جائیں پلیز میری بات نہیں یوٹیوب نہیں جاتا مجھے بتائیں کہاں ہے کیوں کیوں نہیں جانا کتاب کا نام اور آیت کا نمبر دے دیں بھائی سنیں نا آپ اگر لکھیں گے وہ ویڈیو کا نام تو کتاب کا نام اور ورس کا نمبر دے دیں ابھی کیسے دوں میں جیسے جس طرح ویڈیو سن کے آئے ہو اچھا جس نے بھی سرچ کرنا ہے لکھے محمد آیت کا نمبر اور کا نام سوری بک کا نام اور آیت کا نمبر بتا دے میں بتا دوں آف چیپٹر نمبر نمبر 11 چلے گی یہ جی جی دکھائیں چلے گی یہ بلی دکھائیں تو صحیح دکھانے ابھی دکھاؤں بھی میں میں تو بک اور نمبر بھی دے رہا ہوں مانتا ہے کہ ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اچھا نا آپ اسکرین پہ دکھا دیں سر سکرین بھائی یہ بچہ ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے جی، جی۔ میں گائیڈڈ ہوں نا آپ مس گائیڈڈ ہیں سب سب مس گائیڈڈ ہیں یس اچھا جی ٹھیک ہے جی سب مس گائیڈڈ ہیں سب ایڈم آپ یوٹیوب کا دیکھ کسی مولانا کا دیکھ کے آتا ہے یہاں پہ اس کو کچھ بھی نالج نہ قرآن کا نالج ہے ہے نہ چپ چپ چپ ضرورت ملائی کے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاؤں بائبل میں محمد میں نے اس کے پہ ویڈیو بنائی بھی ہے تمہاری اس ویڈیو کے اگینسٹ تو پتہ ہے اس بات کا کیا پھر سے بولے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی بھی ہے اپنے چینل پہ تم نے دیکھی پہلے نہیں دیکھی آپ دکھائیں چلو سب دیکھیں اب چپ کر کے دیکھنا میوٹ کر کے لو بائبل میں محمد دکھاتے ہیں آپ کو اب میوٹ کر کے رکھنا اور دیکھنا آج ہم بات کریں گے جناب حضرت ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جنہوں نے آئی بل میں فائنلی محمد ڈھونڈ لیا ہے چلے سنیے Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned my name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, نام سے by name Muhammad is mentioned in the Bible in the Old Testament نام سے جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں قرآن تو کہتا ہے کہ محمد نہیں وہاں پہ اس کا نام احمد لکھا ہوگا بائی <laughs> ہاں، نیم محمد لکھا ہوگا یا احمد لکھا ہوگا ایک منٹ ہاں، کیا قرآن کے مطلب؟ مطابق قرآن کے مطابق بائبل میں محمد لکھا ہوگا یا احمد لکھا ہوگا یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا چاہ رہے قرآن جو لفظ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو نام لکھا ہوگا وہ احمد لکھا ہوگا محمد تو لکھا ہی نہیں ہوگا میں بائبل کی بات کروں نا بائبل میں تو لکھا ہوا ہے نا محمد لیکن قرآن کہتا ہے کہ بائبل میں احمد لکھا ہوگا محمد نہیں لکھا ہوگا احمد لکھا ہوگا سمجھ نہیں آ رہا مجھے ابھی سمجھ آئے گا بھی نہیں لیکن چلو خیر وہاں پہ محمد کا مطلب محمد نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اگر ایک ہی جیسا نام لکھا ہو ایک ہی جیسا لفظ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ محمد لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا تو محمد ہے تو نا محمد لکھا ہوا ہے نا محمد تو نہیں لکھا ہوا محمد لکھا ہوا نا اب آگے بڑھو آگے سنو لیکن چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ذاکر بھائی آپ نے ڈھونڈ لیا محمد دادر آپ نے محمد ڈھونڈ لیا ہے چلو کوئی بات نہیں ذاکر بھائی اگر میں آپ کی یہ بات مان ہی لوں کہ اگر لفظ کا تلفظ تقریباً سیم سیم ہونا چاہیے اور وہ وہی لفظ بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی ہیبرو کا لفظ اخبار ہیبرو میں اکبر جو ہے وہ چوہے کو کہتے ہیں ہیبرو میں اکبر چوہے کو کہتے ہیں یہ ذرا سنیے گا اخبار اخبار دوبارہ سنیے گا اخبار یہ ہے مائی ہیبرو ڈکشنری اخبار اخبار اخبار کا مطلب کیا ہے چوہا ماؤس چوہا وائٹ والا ہو یا براؤن والا ہو چٹا ہو یا کالا ہو یا براؤن ہو تو میرے بھائی ذاکر آپ کی کہانی کے مطابق اللہ ایک چوہا ہے اللہ چوہ اللہ اللہ چوہا اللہ اللہ چوہ اللہ چوا اگر محمد کا مطلب محمد ہوتا ہے تو بھائی پھر اخبر کا مطلب چوہا ہوتا ہے آپ اللہ چوہا کیوں نہیں بولتے روز یار وہ ڈفرینٹ لینگویج ہے یار تو پھر بینس کی تم یہی تو بول رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ لینگویج ہے محمد کا مطلب محمد نہیں ہوتا وہ محمد ہیبرو زبان کا لفظ ہے محمد جس کا مطلب ہوتا ہے آل ٹوگیدر لولی بہت خوبصورت محمد ناٹ محمد ہیبرو میں محمد ڈھونڈا ہے تو ہیبرو میں اکبر کا مطلب ہوتا ہے چوہا اگر Hebrew song chapter number verse number eleven کے اندر محمد کا مطلب محمد بن گیا ہے تو اخبر کا مطلب چوہا ہوتا ہے اللہ چوہا اللہ چوہا بولا کرو روز چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چاہیے کہ ابھی اسکول کالج جائیں کچھ سیکھیں پڑھیں کچھ کریں یا کسی معتبر عالم کے پاس ہی چلے جائیں پوچھنے کے لیے ویڈیوز دیکھ کے مطلب سورس آف ریفرنس کیا ہے یوٹیوب ویڈیوز محمد کو اگر محمد بنانا ہے تو پھر اکبر چوہا ہے تو پھر اللہ چوہا بولتے جاؤ یار یعنی this is how stupid these people are ہائے بائے دی وے محمد چار جگہوں پہ یوز ہوا ہوا ہے اور محمد ایک مری بھی عورت کے لیے بھی یوز ہوا ہے محمد پھر اگر مری بھی عورت ہے بیسیکلی اور ان کو سمجھ نہیں آتی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا کیا خدا کا بیٹا کیا وہ خدا جو آدم کو ہاتھوں سے بنا رہے تو ہاتھوں والا خدا ہو سکتا ہے اولاد والا خدا نہیں ہو سکتا بچوں والی کہانی ہے ان کی بچوں والی کہانی ہے جی ہمارے پاس ایک اور بندہ آیا ہے اس کا نام ہے بلیسڈ مسلم ایک نئے نام سے آ جایا ہے جی جناب بلیسڈ مسلم آپ ہر دفعہ نام کی چینج کر کے آتے ہیں کچھ نہیں یار مجھے خالد بن ولید پسند نہیں آیا میں کہیں سے زیادہ اچھا ہی ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے <laughs> جی جناب حکم <clears throat> وہ پیراکلیتوس ہے جو کہ ایکس آف افاصل چپٹر نمبر ٹو کے اندر آ گیا تھا جا کے پڑھ لینا اب آپ مجھے یہ بتا دیں monotheism in Islam please monotheism مطلب توحید ہاں جی اسلام میں توحید بتائیں آپ توحید یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہاں۔ تو میں نے تو آپ کو دکھایا تھا کل لاسٹ ٹائم لاسٹ سیٹرڈے کو دکھایا تھا کہ محمد نے بھی اپنی عبادت کروائی تھی میں نے وہ ٹھیک ہے میں تو وہ ہوں یار میں تو نہیں پچھلے سائٹ رکا ہے جو کمنٹ میں میں نے کیا تھا کیوں نہیں پڑھا حضرت کی حدیث بھیجی حدیث بھیجی تھی پھر نیچے آپ نے کہا تھا کہ آ جانا اچھا آپ وہ بولے ہو کون سی حدیث دی تھی ذرا اچھا۔ بتانا <clears throat> ہاں حدیث میرے خیال میں یہ تھی کہ نہیں خیال میں نہیں ہے یہ تھی کہ عمر نے کہا تھا یہ کالا پتھر ہے اگر اچھا کالے پتھر والے آیا میرا پیارا اچھا۔ پپو بھائی آیا اچھا عمر نے کیا بتایا تھا بتا دیں <clears throat> عمر نے تو یہ بتایا تھا نا کہ کالا پتھر ہے اگر تم تو کالے پتھر ہو اگر من محمد کا تو مطلب نبی کو نہ تمہیں دیکھا ہوتا چومتے ہوئے تو میں کبھی چومتا ہی نہ تم تمہاری حیثیت ایک پتھر والی یہ چلو میں آپ کے لیے وہ حدیث کھول دیتا ہوں میرا پیارا بھائی میرا پیارا پپو پپو بھائی یہ پہلے کچھ سپر چیٹس لے لیں آپ ذرا ویٹ کریں گے تھوڑا آسیت ہاں، گاندھی جی بولتے ہیں 999 سپر چیٹ کے ساتھ میرے بھائی لوگوں کی رکشا کرے thank you sir very much sir بہت بہت سر آپ نے اور ایک ہمارے پاس ہروندر سنگھ جی آئے ہیں انہوں نے ہنڈریڈ روپیز دیا ہے کول مومن آگے کیا لکھا ہوا ہے ہندی میں کوئی اور پڑے گا سر سو روپے لیں اور جا کے چھولے بھٹورے کھا لیں چھولے بٹورے <laughs> اوکے یہ سر آگے ایک اور سپر چیٹ ہے یہ کوئی پڑھ لے سر امیت بھائی آپ ہی پڑھ لیں <coughs> ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے پھر آئیں گے بار بار آئیں گے سب مس گائیڈیڈ کو گائیڈ کریں گے دودھ دودھ پلائیں گے ہینڈسم رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سر یہ پڑھ لیں سر لگتا ہے روہن سنگھ بھائی آج فلائٹ اٹھا رہے ہیں سیمز لائک اٹ بالکل درست فرمایا ہروندر سنگھ نے جی ہرمندر سنگھ ایک اور آیا سر پڑھیے گا سر بھائی یہ لوگ اچھا پڑھے لکھے اور زندگی میں کچھ نہ کچھ ترقی کریں ارے بہترین سر تھینک یو سر آگے سر یہ پڑھ لیتے ہیں اس کی نالج کا قتل کر دیا ایڈم بھائی نے اوکے <laughs> اسے پتا نہیں کس کے سامنے بول رہا ہے ورن جی پھر آئے اس نے سیلف گول کر لیا ہے جناب گڈ <laughs> ون جی سر یہ بھی لیجئے سر امیت بھائی ایڈم بھائی کبھی آپ جفر نامہ بھائی گرو گوبند سنگھ سننا یوٹیوب میں گزب میڈیا کی ویڈیو ہے پلیز دیکھنا سر تھینک یو سو ویری مچ ایگ ہیڈ صاحب آئے ہیں کہتے ہیں ایڈم شروع ہونے سے پہلے گیم خراب کر دیتا ہے یار تم <laughs> ہونے سے گیم کرا ہاں جی پلیز کنٹینیو سر آئے ہیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ محبت کا ج... محبت کا جنازہ جا رہا ہے کوئی یار امت بھائی پڑھیں یار میں ساری زنا کر دی ہے ہندی کے ساتھ محبت کا جنازہ جا رہا ہے کوئی سر سرکائے پہلے مومن اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اب اسلام کو بچانے کے لیے ہندو اور کرسچن اسکرپٹ کی کمیاں ڈھونڈتے ہیں یوٹیوب پہ روتے رہتے ہیں سر وہ رو رو کے ہی ان کا یہ حالت ہو گیا نا ابھی بچے آتے ہیں نا <laughs> وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں جی سر ایوری ویئر صاحب کہہ رہے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے بے شک وہ تھی نہیں جی جناب رمیش جی کا سپر چیٹ پڑھیے سر ایڈم مودی کے پیچھے پڑا ہے ایک نے ایڈم مودی نام کے پیچھے پڑا ہے ہاں۔ ایک نے سس سے رشتہ توڑ دیا ایک نے مومنوں کو ٹینشن لینے چھوڑ دیا ایڈم کی دو جان مودی کے نام گڈ ون صحیح کہا ویسے آپ نے میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں جی سر ہروندر سنگھ جی گارنٹی لکھ کے دوبارہ لہجہ کافی قاتل ہے ارے ماشاء اللہ ہر صاحب کے معنی نہیں معلوم پھر بھی جہاد کیے جا رہے ہیں خدا کا بندہ فرضی خدا پہ مرا جا رہا ہے ارے باپ رے باپ یہ لے sir Varun Sharma big bang is there in قرآن big in seventy eight thirty three bank thirty sorry bang in thirty three fifty یفور ہی اللہ ہے اللہ ہی پوپٹ ہے پوپٹ ہی یفور ہے چیک میٹ اسلام زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی سر توحید کا توہین نہ کر ورنہ اللہ روئے گا <laughs> رونے لگے گا سر اللہ آج رو پڑا ہے رو رہا ہوگا بےچارا کہ میں نے کیا کر دیا ہے <laughs> اگر وہ سن سکے ہماری بات سن تو سکتا نہیں بےچارا لیکن چلو کوئی بات نہیں رو ریلا ہوگا رو ریلا ہوگا فل ٹائم جی سر یا محمد یا محمد میں کہتا رہا اور محمد چولی چولی کے پیچھے مزہ لے رہا تھا ارے یار محمد کے پیچھے کیا ہے محمد کے پیچھے جی سر آگے پڑھ لیں وی کے اچھا یہ ٹیک ڈیسائفر صاحب آپ کا سپر چیٹ میرے کو نظر نہیں آ رہا آپ چیٹ میں میسج لکھ دیں میں وہ سپر چیٹ کے طور پہ پڑھ دوں گا جی سر وی کے بھائی ایڈم جب جے ہند بولتا ہے تب صحیح لگتا ہے سبحان اللہ جے ہند سر آگے sir Iron Man thank you so very much sir بہت بہت شکریہ ابھی نے سوال جی آتے ہیں لاہور پہ قدرت نہیں نہیں یہ نہیں تھا یہ کیا بتایا تھا اس نے ہماری حقوق سیکر نے بتایا تھا لاہور والا کنواں تھا اس نے بنایا تھا لاہور سے کویت تک کالا بلا یہ تھا لاہور سے کویت تک کالا بلا وہ الگ ہے لاہور وایا کویت ہاں لاہور وایا کویت کالا بلا ہاں۔ یہ تھا ہاں یہ ہے لاہور پہ بلا قدرت یہ بھی ایک الگ چلتا ہے اوکے ٹھیک ہے سر ایڈم جی سر توحید کا مطلب کرپیا سمجھا دینا پلیز توحید کا مطلب سر مسلمانوں سے سمجھیں گے وہ نہیں آج تک سمجھا ہوا ہے تو میں کیا سمجھاؤں گا سر میں تو دکھا رہا ہوں توحید کی واٹ لگی ہوئی ہے قرآن میں جی سر نون مسلم شاعری مومنوں سے نظریہ کیا نظریں کیا ملی کتنا ہو گیا پٹنا ہو گیا شاید نظر ہٹی تو کتنا ہو گیا مومنوں ہاں۔ مومنہ سے نظر کیا ملی فتنہ ہو گیا نظر ہٹتے ہی سالہ ختنہ ہو گیا یا اللہ میرا للہ The prophet said when you eat do not wipe your hands till you have licked it or had it licked by somebody else گندی حدیث ہے یہ ساحل تو نے اس کے پوری لائف سٹرنگ کی ہے کتنی گندی حدیث ہے یہ had it licked میں نے نہیں کیا اس پہ انسانیت کافر ہو گئی ہے کوئی تو محمد کی محبت ساحل بھائی کو تو فین چوسنے کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن اب مومن بھی مر رہے ہیں واؤ ساحل بھائی تو ریئلی فیمس ہو گیا اب ایکس سنی ہے کہ لاہور والوں نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو کھوتے کھلا دیے انگلینڈ والے اپنا شیف لے آئے جی سر یہ لیجیے گا ایڈم بھی لائک ہر بات ناپ تول کر نہیں کہہ سکتا انسان ہوں انچی ٹیپ یا ترازو تو نہیں اس لیے جیسے ہو اچھے ہو ایڈم بھائی سر ہردر جی بہت بہت شکریہ ہندی سن کر کانوں میں بھی ارے یار نہ کر یار اتنا بواسیر کان میں نہیں ہوتا رام شرما جی سچا پیار کرنے والے کبھی تیزاب نہیں ڈال سکتا درست فرمایا سر آپ نے اللہ از سینگ یو یو منا بھائی جنتی ہے تو جی، ایڈم بھائی کی سمجھ صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر یا چیتا کہو تو خوش ہو جاتا ہے لو یو ایڈم بردر آگے چلتے ہیں سر ایک اور Hindi super chat for Adam Kashmir سی ہو گئی ہے زندگی بھی خوبصورت تو بہت ہے لیکن بوال ہی بوال ہے کیا بات Adam the king of kings Lord Jesus Christ is with you thank you sir بہت بہت شکریہ sir Adam Lala ji merry Christmas and advance happy new year bro god bless ارے یار بہت ٹائم باقی ہے ابھی تو thank you so much sir thank you کوئی بات نہیں سر دسمبر میں کہنا شروع ہوتے ہیں سب کون کہتا ہے اسلام ختم نہیں ہو سکتا ایکس مسلمز کو ساتھ دے کر تو دیکھو یارو سبحان اللہ well set virgin await those who enter paradise پام جی کہہ رہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر منی کہہ رہے ایک بار محمد صاحب کے ساتھ بیچ پر گھومنے گیا تھا میں نے پوچھا نبی کہاں تک جا سکتا ہے تو بولے وہ جو نمکین نمکین پانی ہے وہاں تک جا سکتا ہے بہت بہت بھائی زبردست بھائی ہیں جی اروندر بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھی لائک ہر بات اچھا یہ لے لیا تھا نا ہم نے لے لیا تھا جبرائیل صاحب میری مال ہے اس پر بری نظر قوت بھوشن بھائی کہہ رہے پرتھم پروش مدھیم پروش اور پروش یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ الون مست کہہ رہے ہیں نبیدا حارث کے چینل پہ ہندو بن کے گیا تھا ارے نبیدا بہت حرام کو ہے سب بہت بڑا حرام خور دیکھا میں نے وہ بھی دیکھا شفیع اچھا بھی گئے تھے اروندر کہہ رہے ہیں عشق کیا زندگی دے گا کسی کو یہ تو شروع ہی ہوتا ہے کسی پر مرنے سے ایڈم ٹو سوش ہائے اور ابا مر مٹے ہم سوش تیرے پہ جی سر تو اس کے لیے معذرت لے بھائی جان یہ والی حدیث نے کہی تھی سر آپ کے سامنے پڑھ دیں اور I have not seen any of the companion of God messenger press. He said, if I do so, it is because I heard God messenger say that talking in the meaning. نہیں ویسے میرے یہ نہیں بھیجی ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن بھی کر دیں اس کی اچھا اچھا منٹ سر جی ٹرانسلیشن تو کر دیں ہاں ہاں کر رہا ہوں میں کہ دو منٹ ابھی یار میری پوری نہیں ہوئی کیا نہیں ہوئی تھوڑی پڑی نہیں ابھی دو منٹ رکو جتنی پڑی ہے اتنی کی ٹرانسلیشن کر دیں اچھا اچھا Ibn Umar used press towards the two corner in a manner پتہ نہیں یار مجھے ویسے اتنی اچھی انگلش نہیں ہے میرا <laughs> معصوم جان معصوم جان ابن عمر کہتے ہیں جی کہ عمر عمر کہتا ہے عبید کہتا ہے کہ عمر کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ دو کونوں کو اتنی زور سے دباتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اتنی زور سے دباتے ہوئے کسی سوابی کو نہیں دیکھا وہ ایسے چپک رہا تھا کہ توڑ پھوڑ دے گا اپنی ہڈیاں یا کعبے کی یہ دو کارنر کون کون سے میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ہاں، پتھر کا بنا ہے ٹھیک ہاں۔ ہے اور کالا پتھر بھی پتھر ہے ہاں، مجھے بتائیے یہ پتھروں کی چمی چاٹی پریس سٹروک ٹچ کس اس سے گنا کیسے ختم ہو رہے ہیں مجھے یہ سمجھا دیں کیا وجہ ہے کہ اس سے گنا ختم ہو جاتے ہیں ہاں جو میں نے اس پہ حدیث بھیجی تھی اس سے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی تھی انہوں نے تو یہ کہا کہ کسی نافائدے کا وہ ہے مستحق نہ یہ تو ابن عمر کی بات ہو رہی ہے میں عمر کی خلاف تھی ویسے یہ عمر کے سر آپ نے جو حدیث دینی وہ بھی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مجھے یہ بتائیے ہاں۔ کہ اس پتھر کو چومنے سے ٹچ کرنے سے کس دیکھو جب ہندو لوگ ہاں۔ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بکول آپ لوگوں کے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہاں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتھر جو ہے نا ہمارے گناہ ختم کر دیتا کوئی ہندو نہیں کہے گا نوٹ اے سنگل ہندو ول سے کہ یہ جو پتھر ہے جس کی ہم نے بت بنایا ہوا ہے مورت بنائی ہوئی ہے یہ ہمارے گنا ختم کر رہا ہے ہاں۔ ان کے پیچھے ان کے پاس یہ ہے کہ اس پتھر کے پیچھے وہ بھگوان ہے کوئی یعنی کہ پتھر کسی بھگوان کی کسی خدا کی شبی ہے شبی سمجھتے ہیں ریپرزینٹیشن ہاں، ہاں، ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پتھر ہے جو کہ آپ کے گناہ ختم کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے یہ کیسے ہو گیا دیکھتے ہاں۔ ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کس کرو تمہیں جنت میں جاؤ گے ہمیں نہیں بتا ایسا نہیں لکھا کہیں پہ ہاں، ہاں۔ لیکن لکھا گیا لکھا گیا وہ دیکھتے ہیں وٹ از پروون جو پروو ہے regarding the virtue of the black stone کالے پتھر کے ورچو سے is that ہاں جی۔ touching it is an expiration of sin اس کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بھائی مجھے بتائیں پتھر کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں بھائی ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں یہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے لیکن اگر ضعیف حدیث ہے پھر تو یہ ختم ہے بات ڈنگر اسی لیے دکھایا نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بات بات ہے ہے صحیح اور میں کیا دکھا رہا ہوں بولا تھا کہ یہ صحیح ہے جس ویب سائٹ اچھا، اچھا، سے دکھا رہے تھے اسی کے نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح ہے یا ارے یار اس سائٹ میں نہیں لکھا لو مجھے پتا اس کے نیچے نہیں لکھا چلو لکھا ہوا کروں اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہاں۔ بھی کوئی چیز ہوتی ہے بلیک اسٹون پروون ہے کہ وہ گناسپر کر دیتی ہے گناہ ختم کر دیتی ہے نہیں اب اس بات میں تو پھر دونوں کی باتیں مل رہی ہے سے پتھر کو ٹچ کرنے سے گناہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو پھر دونوں کی بات نہیں یہ چوتھا اللہ کہاں سے آ گیا مجھے یہ بتا ہاں, ہاں، سنو اس پہ تو دونوں کی بات نہیں مل رہی جو عمر عمر ابن الخطاب نے کی اور ابن عمر دونوں کی تو بات نہیں اس طرح مل رہی آپس میں اس نے کہا یہ نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا ٹھیک ہے عمر کو نہیں پتا ہوگا نا اب محمد نے کیا کہا یہ دیکھ لو میری جان میرے پاس بہت ساری ہے نا یار آپ کا ڈیڈی ہوں نا یا بیٹھا ہوں نا اب محمد نے بھی کہا تھا آدم سب کا باپ ہے دیکھو it was related from Abdullah bin Ubaid bin Umar that a man said O Abdullah O Abu Abdul Rahman why do I only see you touching these two corners میں تمہیں صرف یہ دو کونوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں he said I heard the messenger of اللہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹچنگ دیم اریزز سن ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں پلیز مائک آپ کا اس میں تو نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ میں تو ایسے عمر چوتھا اللہ ہو گیا یہ چوتھا اللہ ہو گیا نا بھائی چوتھا اللہ ہو گیا گناہ ختم کر رہا ہے کوئی چیز گناہ ختم کر رہی ہے تو یہ اللہ بن گئی نیریٹر تو یار عبداللہ بن پتہ نہیں یار اس پہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں اس تو بھائی آپ آئے ہیں آپ یہ والا پوائنٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا پتھر جو ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے we don't care about the پتھر ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کالے پتھر کو ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کالا پتھر اللہ ہے کیا نہیں نہیں کالا پتھر اللہ تو نہیں ہے پھر گناہ کیسے پھر گناہ کیسے ختم کر سکتا وہ یہ دیکھیں گناہ کیسے ختم کر رہا ہے وہ گناہ ابزارب کر لیتا ہے یہ دیکھیں کالا پتھر گناہ ابزارب کر لیتا ہے میسنجر آف اللہ said black stone descended from paradise کالا پتھر جو ہے نا وہ پیراڈائز سے آیا تھا جنت سے آیا تھا and it was more whiter than milk وہ دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا then it was blackened by the sin of the children Ibrahim لیکن آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہ ابزارو کر کے چمی کرتے تھے جا جا کے ہاتھ لگاتے جا جا کے ان کے گناہ ابزورب کر کر کے وہ کالا ہو گیا ہاں۔ مجھے بتائیے یہ حجر اسود آپ کے گناہ ابزورب کر رہا ہے اس میں گناہ کھینچنے کی صلاحیت ہے کہاں سے آ گئی نہیں ہمارے گناہ دیکھ دیکھ کے اللہ ساحل بھائی چوتھا اللہ مسلمانوں کا چوتھا اللہ او بھائی میرے او بھائی میرے مسلمان بتانے والا ہے وہ بھی بتا دے ایڈم پہلے سے سر ابھی ایک اور ہے یہ جو وہ تھا اچھا، ایک باقی اور ابھی ایک باقی ہے جاج بن یوسف اس نے تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں تھا کعبے کا بھائی اللہ بچ نہیں سکا کیا جی اللہ بڑھ گیا آپ کا اللہ اتنا ڈھیلا اللہ ہے جو گناہوں کو ابزارب کر رہا ہے اس کو ایک بندے نے چوری کیا 21 سال تک اپنے پاس رکھا اس کو جہاں ہاں۔ پہ موتر کرتا تھا وہاں پہ رکھا اس کے اوپر موتر کرتا تھا ٹوائلٹ میں رکھا یہ بھی میری ایک یہ والی بات ہے صحیح پہ <laughs> ہاں، یہ تو اچھا، یہ لکھی ہوئی ہے ہے ہے اور اور آپ آپ کے کے کے کے انڈین بتاتے ہیں ہیں میری اردو میں میں میں لکھی ہوئی ہوئی کعبے کا کا خدا خدا بتوں اس اس اوپر ایک جا دیکھ گا دکھائی اپنے بول رہے کیا کروں میں بھی یار یہ میں بھی اس پہ ریسرچ کی تھی یہ جو یہ صرف ٹھیک ہے چوری ہوا تھا نا کتنے سال تک چوری رہا ہاں سال سال تک بیس اکیس بائیس سال تک چوری رہا آپ کا اللہ چوری ہو گیا تھا اور عقل مند آدمی کالا پتھر جس کی حیثیت بات کو تم جس بات کو ضعیف بول رہے ہو وہ کوئی حدیث ہے کوئی جسے تم ضعیف بول یہ تو ہسٹری ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ہسٹری نہیں ہے نا یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو اچھا یہ نہیں ہے کتابوں میں تو ہزاروں آپ کو میں کہانیاں کتنا ڈینائل مطلب بتا چلے جاؤ یہ میرے ویڈیو بھیج دی ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا یہ پڑی ویڈیو اچھا۔ یہ جا کے دیکھ لیجئے گا ایک بار میں نے آدم شر سے بات کی تھی اس پہ آدم ذکر پورا ہار گیا تھا آخری میں یار ہار گیا مان رہا تھا وہی نہیں مان رہا ترجمہ نہیں مان رہا سورت کا سورت ایک سورت سے پورا گیم پلٹ گئی تھی سورت کا ترجمہ نہیں مان رہا آدم ذکر بھائی اپنے سے سنا رہا یہ والا ترجمہ یہ بنتا اچھا ابھی پہلے مجھے اس کا بتا دو یار ابھی پہلے مجھے اس کا بتا دو یہ یہ یہ جو پتھر ہے یہ گناہ کیسے چھڑوا رہا ہے یہ بتاؤ پہلے میں تو ہر کسی سے ہار جاتا ہوں چھوڑو میری بات میری بات کیا سن کرتے ہو یہ پتھر گناہ کیسے کھینچ رہا ہے گناہ یار یہ مجھے اب اس بارے میں ریسرچ نہیں ہے ویسے میری مجھے تو وہ عمر ابن الخطاب کی بس حدیث مانتے ہیں یار ایسا نہ کیا کرو یار آپ کے رسول اللہ نے بھی چوما یہ پتھر چمی کرتے رہے رسول اللہ یار ویسے میری جو لوجک میں اپنی لوجک بتاؤں کہ پتھر یہ ایسے ہی گناہ کھینچ رہا ہے جس طرح اس زمین نے ہم سب کو رکھا ہوا گناہ گاروں کو واہ اسے بڑی کوئی بات نہیں اچھا مجھے بتائیے پتھر جو ہے یہ چمی کرنے والوں کے لیے اس کو دو آنکھیں دے دی جائیں گی جس سے وہ دیکھے گا ایک زبان دے دی جائے گی جس سے وہ بولے گا اور وہ گواہی دے گا for those who touch it sincerely جس نے سے سے نیک نیتی اس کو ہاتھ لگایا تھا اس کی گواہی دے گا مجھے یہ بتاؤ اگر اس کو زبان دی جائے گی ابھی زبان نہیں دی گئی ٹھیک ہے لیکن کالے پتھر میں نیتیں جاننے کا لیول ہے اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر نیتوں کا بھید صرف اللہ جان سکتا ہے نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے ان عمل امال اب نیاد امال کا دار و مدار نیتوں بھی اور نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے یہاں پہ تمہارا کالا پتھر اللہ ہے کیونکہ وہ نیتیں جانتا ہے کیونکہ اس نے جس نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے اس کی گواہی دے گا ہر کسی کی گواہی نہیں دے گا جس نے نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے کالا پتھر اللہ ہے اللہ کی پراپرٹیز ہے اس میں عیسا نے مردے کو زندہ کیا جی، ارے جی۔ عیسا پہ جاتے ہیں بھائی عیسا پہ جاتے ہاں، ہیں مردے کو زندہ کیا جتنا کچھ دیکھا ہے نہیں وہ آگے کہتا ہے ہاں یہ نبی ہے اور واپس مار جاتا ہے اب بتاؤ اس نے کب دیکھا تھا اس میں عیسا کو کہ وہ نبی ہے یا اللہ کا پیغمبر ہے کچھ بھی اس طرح کا اس نے دیکھا اس مردے نے آ کے تو وہ یہ بول رہا ہے اس کو کس طرح پتا چلا یہ نبی ہے کب بولا ہے قرآن میں کہ نبی ہے عیسا کو عیسا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا ہاں۔ کہ جب مردہ زندہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ نبی ہے ہاں یہ نبی ہے اور واپس مر جاتا کوئی نہیں کہتا تھا کہیں پہ نہیں لکھا ابھی مجھے کالے پتھر کا بتا دو پلیز کالا پتھر جو ہے وہ کیسے نیتوں کا بھیج جان سکتا ہے اگر وہ اللہ نہیں ہے کیونکہ نیتوں کا صرف اللہ اللہ اللہ چاہے چاہے تو تو تو یہی بات بھائی مان لیا اس کا مطلب ہے کالا پتھر اللہ ہے کیونکہ کالا پتھر تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے ساحل اس کو سمجھا آسان اردو میں میرے سے نہیں سمجھ لگ رہی اس کو آسان اردو میں سمجھا اس کو سمجھ لے جانتا ہے سمجھ گئے نا آپ نے بتا دیا بھائی ابھی دیکھو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ ڈینائل موڈ میں جاتے ہو نا وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے نیت کا بھید نیت جاننے والا کون ہے بھائی یار سنو بات کو اس کو کھینچو نہیں میرے پیارے بھائی نیت کا جاننے والا کون ہے ہجر اسود کو توڑ کے رکھ دیا باقی بتوں کو بھی توڑا ہے ہر مسلم میرے سوال کا جواب دو نا نیت کا جاننے والا کون ہے یہ اللہ ہی اس کے علاوہ تو صرف اللہ ہے ہاں،, ہاں ہاں یہاں پہ یہاں پہ کعبہ کا جو پتھر ہے وہ حضر اسود ہاں، ہاں۔ یہ بھی نیت جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے اللہ کی مدد سے حکم جان رہا ہے نہیں جان رہا ہے ہاں ہاں جان رہا ہے اللہ کے حکم سے یہ بھی ہے ایڈیشن ہے تو ختم نہ دونوں کے اندر اللہ اور اس کے اندر دونوں کے اندر پراپرٹی آ گئی یار اللہ کی مدد سے اس میں یہ ڈالو گے تو ختم ہو جائے گی یہ بات ادھر ہی اللہ کی مدد کہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر یہ انہوں نے بنایا نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ورنہ ادھر نہیں لکھا ہوا بس ختم ہو گیا مسٹر بلیس تھوڑا سمجھو یار ختم پورا کھچڑی ہے یہ کھچڑی کھچڑی پورا اسلام آپ کا کھچڑی ہے بولتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے بتاتا کچھ اور ہے اس میں خود کی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے اسلام وہ خدا کے بارے میں اللہ کے لیے ایک حمد تھی نا نصرت فتح علی خان کی ان سے بات کریں آپ کو نہیں سمجھ آ علیکم وعلیکم السلام بہن کی حال نے ٹھیک اچھا میری بات سنو سناؤ یہ آپ نا اس سے باتوں کو صرف کھینچ رہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کے ان سے آپ کچھ نکال نہیں سکتے اس بات سے اس پتھر کی حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے جو پتھر ٹوٹ سکتا ہے جس کوئی نہ وہ ہمارے نفع کا مالک ہے نہ وہ ہمارے نقصان کا مالک ہے کتے کا بچہ پتھر بے شک اوٹ میری بوڑ میں لے جانے کے لیے پتھر رکھا ہوا میں نے اچھا بوڑ میں نہ لے کے جانا یار حجر اسود بوڑ میں لے کے جا رہے ہو تم حجر اسود بوڑ میں لے کے جا رہے ہو میں لے ساری دنیا کے جس جس جس پتھر کو محمد نے چوما ہے اس کو تم بوڑ میں لے کے جا رہے ہو میں لے جاؤں گا محمد نے چوما ہے جس پتھر کو اس کو بوڑ میں لے کے جا رہے ہو دور فٹے اسی لیے تو میں اس کو چومتا ہوں تم مسلمان ہو ابھی تم میں لے کے جا رہے ہو تم ابھی بوڑ میں لے کے جا رہے ہو ہاں لے کے جاؤں گا حجر اسود کو میں جو کام کی بات کرنی تھی وہ ارے بھائی نہیں حجر اسود کو بوڑ میں لے کے جا رہے ہو تم تم تو لوگ کبھی اپنی بنڈ میں کچھ نہیں لے کے جاتے وہ گاجر مولی نہیں لے کے جاتے یہ بتاؤ لوگ کہتے ہیں پیشاب کر دوں گا آپ میں لے کے جا رہے ہیں وہ پیشاب اور ٹٹی کے باہر آئے بنڈ میں لے کے جا رہے ہو بھائی پیشاب کہاں سے آئے گا میں ٹٹی نکلے گی صرف اور لوگوں کے سنس کو چلڈرن آف ایڈم کے سنس کو ایبزارب کرتے کرتے کالا ہو گیا محمد کہتا ہے کہ اس کو ٹچ کرنے سے تمہارے گنا اریز ہو جاتے ہیں تمہارے گنا فنش ہو جاتے ہیں یہ تمہارے گناہ کو ایبزارب کرتا ہے وہ تمہارے گنا کو ایبزارب کر رہا ہے نہیں اس کو تم اپنی بونڈ میں ڈال رہے ہو تو اسی وجہ سے کالا ہو گیا میرے خیال میں لوگ اسے بونڈ میں ڈالتے ہوں گے پہلے تو یہ یہ پتھر جس کو تم بونڈ میں ڈال رہے ہو وہ تمہارے گناہوں کو اریز کیسے کر رہا ہے تمہارے گناہوں کو ایبزارب کیسے کر رہا ہے اللہ کے حکم سے بیٹا یہی تو سمجھا چلو اللہ جی کے اللہ کے حکم سے کر تو رہا ہے نا چھوٹا اللہ ہو گیا ہاں، کر کر رہا کر جس کو تم پونڈے میں لے کے جا رہے ہو وہ گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے اس کا کام ہاں اللہ کا حکم ماننا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے ارے بھائی وہ عقل بھی رکھتا ہے اللہ کے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے روحوں کو بھی بخشتا ہے انسانوں کے اندر تو میں کہوں گا اللہ کے حکم سے اور ٹھیک ہے اللہ بڑا ارے بھائی اللہ نے حکم اللہ ہاں, ہاں، اللہ نے اسے حکم دے دیا وہ یہ کام سارے کر رہا ہے اللہ کا حکم ہے کہ تھی نے یہ کام کرنے ہیں ٹھیک ہے میں مان لیا تمہاری بات اللہ نے اس کو حکم دے دیا یہ کام کرنے لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا یہ قوت ہے نا اللہ کے حکم سے اس کے پاس آئی ہے طاقت یقیناً آئی ہے طاقت ہاں نا آئی ہے طاقت لیکن اللہ کے حکم سے اب وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا حکم ہے نا تو بھائی ایڈلٹری آئیڈولٹری نہیں ہے تو اور کیا بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے چمی کرو وہ گناہ لے لے گا ٹچ کرو وہ تمہارے گناہ لے لے گا پرستش نہیں کر رہے ہیں اس کی تو اور اس کو پرستش نہیں تو اور کیا کہتے ہیں کسی چیز کو چومو اور وہ تمہارے گناہ سوکھ کھینچ لے اور تمہارے بارے میں جانے کہ تم نے نیک نیتی سے ہاتھ لگایا ہے نیک نیتی سے چمی کی ہے اس کو بت پرستی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں اور بت پرستی کسے کہتے ہیں وہ پتھر نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا ہے نہ تمہارے نفع کا مالک تمہارے اگر گناہ کھینچ رہا ہے تو تمہارے نفع کا مالک ہے تمہیں نفع دے رہا ہے اگر وہ اگر وہ گارنٹی دیتا کہ وہ میرے گناہوں کو کھینچ رہا پھر تو میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ محمد نے دے دی گارنٹی محمد نے دی ہے محمد سے پوچھو کیوں دی اس اس اس نے گارنٹی کی کی کنڈیشن کنڈیشن ہوتی ہوتی ہے ہے بیٹا آپ کسی عورت کے ساتھ جنا کر کے بخشش نہیں لے سکتے توبہ کی بات بھی وہ بخشش قبول نہیں ہے ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے محمد نے کہا ہے کالا پتھر تمہارے گناہ کھینچ لیتا ہے اریزیز سن تمہارے اسکالر کہہ رہے ہیں پروون ہے بہت سارے مطلب ہوتا جن کی بخش جن کی بخشش نہیں ہے تو کیا وہ کر کے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے دنوں میں جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا وہ دو آنکھیں اور زبان بھی اس کو دے دی جائے گی اور وہ بتائے گا کہ کس بندے نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ ٹچ کیا ہے اس کو جنت جنت دلوائے گا وہ ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ایک پتھر ہے اس کی حیثیت پتھر جتنی آپ کو ماننا ہے یہ ہم ساروں کا یہی عقیدہ ہے ارے بھائی میں مان رہا ہوں چھوٹا لے وہ یہ چھوٹا اللہ والی کیا بات ہوتی ہے کیا مطلب بڑا اللہ چھوٹا اللہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی کیا مطلب یہ وہ والا یہ ہندوؤں والی میتھولوجی نہیں یہاں پہ چل رہی ہے قرآن کے اندر قرآن و حدیث کے اندر ہے نا ہندو تو پھر بھی جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ بت کرے گا وہ کہتے ہیں اس بت کے پیچھے جو شری رام ہے وہ کرے گا شری کرشن ہے وہ کرے گا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بت کرے گا وہ کیا کرے گا شیو کے پیچھے جو اپنا ان پاس بھی کچھ حدود ہے وہ اس گناہ کو کیسے بخش سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا ہوا کہ نہیں بخش ایک سوال ایک سوال میرا لے لے میرے بھائی تو قیامت کے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہوئے لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت نہیں کی تو آپ کو جنت نصیب ہوگی ہوگی ہوگی کیوں نہیں محمد کی شفاعت کے بغیر موسا کے دور میں اگر کوئی بندہ ارے موسا پہ کدھر چلے گئے ہو آپ موسا میں میں محمد کی اور آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے امال کی بیس پہ جنت ڈیسائیڈ کی لیکن محمد نے شفاعت نہ کی تو آپ جنت جائیں گے ہاں۔ اگر محمد نے انکار کر دیا کہ اس کو جنت میں نہیں بھیجنا تو بھی اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا اور اگر محمد نے بھی شفاعت کر دی اور اگر ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے ایڈم بھائی ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے اپنا اگلا سوال روکیں انہوں نے جو حجت دی ہے ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ جس بندے کی شفاعت محمد نے کر دی ہے اللہ اس کی شفاعت ایکسپٹ نہیں کرے گا پلیز اللہ تعالیٰ کئی ہزار ہمارا محمد نبی جو ہے کئی ہزار یعنی سال کئی لاکھ سال وہاں پہ اللہ کے لیے آگے دعائیں کرتے رہیں گے اور بخش جی، جن کی سزا لکھی گئی ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے دکھا دے گا لکھا یہ نہیں ہے سچ کیا لکھا ہوا میدان حشر میں کیا ہوگا دکھا دے سر آپ نے کیا آپ نے قیامت کا منظر نہیں پڑھا تو آپ کہاں لکھا کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے محمد شفاعت کرے گا کالا پتھر شفاعت کرے گا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن بھی شفاعت کرے گا ابھی ابھی میں سب اگر انکار بھی کر دیتے ہیں تو جنت میں نہیں بھیجنا اللہ کہتا ہے بھیجنا تو میں جاؤں گا سب کے اللہ کہتا ہے نہیں بھیجنا سب شفاعت کرتے رہیں گے میں کتنے اللہ ہیں کتنے اللہ ہیں بھائی کتنوں نے فیصلہ کرنا ہے تمہاری جنت دوزخ کا واحد اللہ نے نہیں کر رہا نا لوگ کر رہے ہیں کالا پتھر کر رہا ہے محمد کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے قرآن کی آیتیں کر رہی ہے تو سفارش کے طور پہ آئیں گے نا وہ تو سفارش کے طور پہ شفاعت کر رہی ہے جس کی وجہ تم جنت جا رہے ہو سفارشیوں رشوت کھوڑو ہاں تو اس کی بھی اس کی بھی سفارش اسی وقت کام آئے گی جب اللہ قبول کرے گا ساحل یہاں پہ نا یہاں پہ میرٹ پہ بندے جنت نہیں جا رہے سفارشی پرچیوں پہ جا رہے اور پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے کہا تھا سفارش کیوں ہوگی اور اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے بلکہ یہ کانٹرڈکشن بھی ہے قرآن سے قرآن کی ایک آیت ہے نا فمن يعمل مثقال عمل خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرا شرا جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ سفارش ہاں سفارش کی بات جب آ جاتی ہے تو یہ پوری آیت کی بینڈ بچ جاتی ہے کیونکہ اگر بدلہ جو ہے وہ اعمال پہ ہے تو سفارش کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے میری بات سنو آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ پڑھے ہو انڈیا کے بھی تو آپ کے ماں باپ آپ کے دوست آپ کے بڑے لوگ آ کے سفارش کرتے ہوں گے سر کو کہ اس کو پاس نہیں ایسے کر دو اس کے نہیں سنو سنو سنو یہ دیکھو یہیں پہ غلط ہے اور شاید ابھی تمہاری عقل کھل جائے ایک بچہ جو اپنی میرٹ پہ ہنڈریڈ آؤٹ آف ہنڈریڈ لیتا ہے یا پاسنگ مارک لیتا ہے کیا اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈالنے کے لیے آپ سفارش کرو گے کس کی سفارش ٹیچر کی ایک نہیں اس بچے کی سفارش کرو گے کہ اس کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں رکو میں میں ابھی تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے ٹینتھ اسٹینڈرڈ میں پاس ہونے کے لیے overall thirty five percent آنا چاہیے یعنی سب سبجیکٹ میں تھرٹی فائیو پرسینٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک اسٹوڈینٹ تھرٹی فائیو پرسینٹ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے پاسنگ ہاں۔ مارکس کے اوپر چلا جاتا ہے سب سبجیکٹ میں جی، جی۔ اور اوور آل وہ پاس ہو جاتا ہے اب اس کو اسٹینڈرڈ جی۔ میں ڈالنے کے لیے ہاں۔ سفارش کی ضرورت ہے یا وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا اس کی یہ سفارش کوئی کام سفارش کا کوئی کام ہی نہیں ہے کام ہی نہیں ہے یہ کرائٹیریا آپ نے اور میں نے سیٹ کیا ہے اللہ نے کیا ہے اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس کو اللہ بتا رہا ہے سفارش کی بات ہے سنو میرے بھائی اللہ بتا رہا ہے نا کہ قرآن سفارش کرتا ہے پھر یہ تمہارا حضرت اسود کرے گا ہاں، رسول اللہ کریں گے ہم کیا ہوتے ہیں اس پہ سوال کرنے والے نہیں نا کانٹرڈکشن ہے نا جب اعمال جب آپ کے اعمال کے بیسس پہ آپ کو جنت اور جہنم ملنی ہے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں سفارش تو فیل والوں کو ضرورت ہوتی ہے دیکھو اس میں قرآن سے بھی پوچھا جائے گا قرآن بھی آ کے روکے گا بندے کو کہ اس کو روک دو اس بندے نے مسلمان ہونے کے باوجود شرک کیا ہاں؟ اس بندے کو روکو اس نے نماز نہیں پڑھی اس کو روکو یہ اپنا گنا کرتا رہا یہ ہمارے دنیا کے ہمارے جتنے بھی ہمارے وہ بھی آ کے روک پڑھتے ہیں خالد بن معاذ سے ریسائٹر دا ریسکیور وچ از اے علم دا سینڈنگ ڈاؤن قران chapter number four I have heard that a man who had committed many sins ایک بندہ جس نے بہت گناہ کیے ہیں یوز ٹو ڈیسائیڈڈ وہ چیپٹر نمبر 32 پڑھتا تھا قرآن کا اینڈ نتھنگ ایلس اور کچھ نہیں کرتا تھا سالا صرف قرآن کا 32واں چیپٹر پڑھتا تھا اور ککھ نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے قرآن کے چیپٹر نمبر 32 کو اللہ میاں نے پرندہ بنا دیا ہوا جیسا کہ میں نے پرانی حدیث دکھائی تھی کہ اس میں پرندے بنے ہوئے ہیں قرآن کا ہر چیپٹر اس پرندے نے اپنے ونگز اس کے اوپر پھیلا دیے اور کہا میرے اللہ اس کو بخش دے کیونکہ یہ ہم اکثر مجھے پڑھتا ہوتا تھا لہذا اللہ نے اس کی انٹرسیشن قبول کی ٹھیک ہے کر لی ہوگی اللہ سے کون میری کر لی ہوگی اللہ بادشاہ اللہ بھائی ایک چیپٹر پڑھتا تھا صرف قرآن کا وہ نہ بھی پڑھتا کرتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا پڑھتا وہ نہ بھی پڑھتا اینڈ نتھنگ ایلس اور کچھ نہیں کرتا تھا جو زانی بھی ہوتا تو بھی اس کی بخشش ہوتی اگر اللہ چاہتا تو اللہ سے کون سوال کرے گا اب واپس آپ آ آجائیں اللہ کا یہ کہنا سنو سنو سنو سنو بھائی سنو سنو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ذرہ برابر بھی گناہ کرنے پہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور ذرہ برابر بھی اچھا کام کرنے پہ اس کو اس کو اس کی اچھائی ملے گی تو یہ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا اللہ نے ہاں، تو کیا نہیں کیا نہیں ملے گا تمہیں نہیں نا یہاں پہ ہو رہی ہے نا سفارش کی بات اس نے سب چیز جو اس کے اوپر سنو میری بات ہاں ٹھیک ہے ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا کیا کیا نا اب یہاں پہ حدیث میں کہہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا تھا صرف یہ جی۔ پڑھتا تھا سورا پڑھتا تھا وہ آیت پڑھتا تھا اب اس کو جنت مل رہی ہے نا تو اللہ کا یہ کہنا کہ بھائی ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا تو یہاں پہ تو ڈیزالو کر دیا اللہ نے اللہ نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ بھائی ففٹی ففٹی آنا چاہیے آپ کا اگر ففٹی نہ آیا تو ففٹی ون ہوا تو آپ کی بخشش ہے فورٹی نائن ہوا تو آپ تو یہ کیوں کہا اللہ نے ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا نہیں کہنا چاہیے تھا نا میرے بھائی وہ اس کے لیے بدلہ کیا ہے گناہ کا بدلہ کیا ہوتا ہے گناہ کا بدلہ کیا ہے سزا ہے نا کم لیا آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا آپ نے میں پیپر میں ایک نمبر بھی گناہ ذرا برابر بھی غلطی کی تو تو تو ہاں تو یہ تو تو ٹیچر یا آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مارکس کم لوگے تو آپ کو فیل کیا جائے گا ایسا کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ ٹیچر نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا تھی اللہ جانتا ہے نیت کیا تھی بندے کے پاس میرے بھائی میں بول کیا رہا ہوں اور تم کیا ایڈ کر رہے ہو اس پہ نیکیوں کو تولا جائے گا میں نے کہا کہ ٹیچر وہ کوئی سنو میری بات بھائی میری بات سنو ٹیچر کہیں پہ یا اسکول کہیں پہ یہ نہیں کہتا ہے نا کہ ہر ایک غلط مارکس پہ آپ کو جو ہے فیل کیا جائے گا ایسا تو نہیں کہتا نا ایک پاسنگ مارکس سیٹ ہو جاتا ہے ہاں، اتنا پاسنگ ہاں، مارک لاؤ گے تو تم پاس ہو جاؤ گے لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ذرے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دے گا یہاں پہ پاسی مانگ تہہ نہیں کیا اللہ نے ذرے برابر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے سائل بھائی ایڈم بھائی ایک جو سفارش کا جو رک جائیں ایک منٹ سفارش کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں آپ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچیں سفارش کا ایکچولی کیا مطلب ہوتا ہے سفارش کا مطلب ہوتا ہے فیور آپ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن بھی نکال لیں گے تقریباً یہی نکلے گی فیور اور آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا بچے کی کلاس میں وہ فیور نہیں ہے وہ واؤچ کرنا ہے مطلب ایڈم آپ کو اس کا اردو میں شاید مطلب بتا دے واؤچ کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو فیور کرتا ہے بھائی اس کا حق ہے وہ ہاں واؤچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں اپنا کانفیڈینس دکھا رہا ہوں اس بندے کے اندر بھائی کیسے دکھا رہا ہوں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کو پالا ہے اس لیے میں واؤچ کر رہا ہوں اس کے لیے فیور نہیں کر رہا آپ فیور کی بات کر رہے ہیں بچہ اچھا بچہ اس لیے اس کے پاس کر دیا جائے لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بخش دیا جائے اوہو میرا سر پھاڑ دو یار کوئی اینٹ اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو <laughs> یہ لوگ بیسک سی بیسک سے جو غلطیاں ہیں قرآن کی یا اسلام کے کانسیپٹ میں یہ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے یہ یہ ناٹک کرتے ہیں نہیں نہ سمجھی کا یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے سر میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ سمجھا لیں ناٹک کرتے آپ اس کو ایسے نہیں سمجھ رہے ہو یہی کہنا چاہ رہے ہیں اسی لیے کہا تھا کہ شاید آپ کی سمجھ آپ ان کو سب سب مثالیں دے دی پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار میری بات سنو آپ جب ایک بندہ جاتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ اچھا بچہ ہے آپ اس کو پاس کر دو اس کا مطلب یہ میرے بھائی حجر اسود کو اچھا حجر اسود کو میں ہاتھ لگا لیا اس نے میرے سارے گناہ چھوٹ کے میں گھر آکے کیا کروں حجر اسود کو کیا پتا کیسے باؤچ کرے گا میرے لیے وہ حجر اسود کو کیا پتا اللہ کے حکم سے اس کو پتا چلے رہا اللہ کو حکم کائیں کو دینا ہے پھر سارے حکم خود ہی رکھ لینا علم جب سارا ابے بھائی جب فیصلہ ہی اس نے کرنا ہے تو وہ خود ہی رکھ لینا ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں آدھی آدھے رائٹس اس نے اس کو دیے میں آدھے رائٹس اس کو دیے میں تھوڑے سے گناہ وہ بخشوا دے گا تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا ڈرامہ میں لگایا ہوا ہے کیا اللہ ڈرامہ ہے ڈرامہ یہ پرفیکٹ بات ہے ڈرامہ ہے یہ کیا اللہ کو نہیں پتا اللہ نہیں جانتا کیا سارا کچھ تو اللہ نے یہ رائٹس کیوں ہیں ان لوگوں کے پاس تمہارے گناہ بخشوانے کے اللہ نے ایک بہت بڑی آخرت کا دن ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنا تھا تاکہ تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا گورک ڈنڈا بالکل ٹھیک بات ہے گورک ڈنڈا گورک ڈنڈا مچا ہوا گورک ڈنڈا ہے ہنس کس بات کرے ابھی آپ نے حقیقت اپنے منہ سے بیان کی نا اللہ کو ڈراما لگانا تھا بالکل یہی تماشا یہی تو ہم کہتے ہیں بالکل کائنات ہی ایک تماشا ہاں۔ پوری کائنات ہی ایک تماشا اللہ کو کیا ضرورت ہے ہاں۔ مجھے پیدا کرنے کی آدم تماشا کا ڈائریکٹر کون ہے اللہ اللہ تعالیٰ خود ہے رائٹر ہاں۔ پروڈیوسر سب کچھ دیکھو جو میں جو میں ہر بار بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں ہمارے مومن بھائی نے آگے کنفرم بھی کر دیا باقی پاگل ہے جو نہیں کرتے اس بات کو مانتے نہیں ہیں وہ اللہ کی ہاں۔ بات مان رہے اس بات سے تو نہیں وہاں پہ وہ نہیں باقی لوگ جو ہے نا اس کو ڈراما نہیں کہتے باقی لوگ الگ الگ الگ الگ طریقے سے چورن دیتے ٹیسٹ ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے تم نے بتا دیا ڈراما ہے تماشا اچھا، تماشا ہے اچھا اچھا کیوں پیدا کرنا سنو سنو سنو ایک مووی آدمی کیوں بناتا ہے <laughs> اب تم تم لوگ اس کو انسان سے جوڑے وہ اللہ تعالیٰ مووی کیوں دیکھتا ہے نہیں بات ارے میں اللہ اور اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ آپ ایک تماشا کیوں دیکھتے ہو دیکھتا میں مزے مزے کے کے لیے لیے میں میں مزہ لینا چاہتا ہوں ہاں ٹائم پاس تو اللہ کو ٹائم ٹائم پاس پاس اللہ اللہ کا نہیں ہو رہا تھا کو مزے نہیں مل رہے تھے تو اس نے یہ پورا تماشا رکھا اللہ بادشاہ اللہ سب کچھ کرے گا نہیں کیوں کیا اللہ نے کیوں کیا اللہ بولا نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اللہ کا بور ہو رہے تھے اللہ میاں بور بور ہو رہے تھے ہاں نا اللہ خوش ہو سکتے ہیں اللہ میاں غصہ ہو سکتے ہیں اللہ بدلہ لے سکتے ہیں تو اللہ بور بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ثابت ہے ثابت ہے نا اللہ بور ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کسی لیب میں پروف کیا ہے نہیں نہیں ثابت ہو گیا نا بھائی یہ تو ہمارے اچھے بھائی یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے بے شک اللہ بور ہو رہا تھا آپ لوگ ایمان لے کے آؤ میں آپ کا ساتھی ہوں <laughs> ظاہر ہے میں تو حق کی بات کروں گا نا میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے مجھے اللہ کو بھائی ہم ایسے تماشا رچنے والے کو ہم خدا نہیں مانتے بھائی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بے شک نہ ہو گیا چلو آپ کا ہو گیا بھائی ان سے اور کیا ڈسکشن کرو گے ختم ہو گیا ختم ہو گیا آپ لوگ جب ختم ہو گیا اچھا بھائی بہت بہت شکریہ سر دھنیہ واد آپ جڑے میں اس آخری بات پہ ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں <laughs> سر سنا دیں آپ ہم چوتیا تھے اور چوتیا ہی رہیں گے جنم پر مجھے بالکل حدیث صحیح لفظوں میں یاد نہیں ہے میں اس کا مفہوم بتا حدیث نمبر دے میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں آپ حدیث نمبر دے میں کھول دیتا ہوں ارے وہ بھی یاد نہیں ہے آپ بتا دیں ویسے مجھے بتا دیں آپ بتا دیں بتا دیں اگر ہم ہم انسان اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہمیں اور کسی اور کو پیدا کرتا اللہ کو گناہ بہت پسند ہے نا بے شک اللہ کو معاف کرنا پسند ہے ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے معافی مانگتے ہیں ہم یہ بات میں نے ایڈم میں نے یہ بات بولا تھا کہ نہیں بولا تھا اللہ گناہ پسند کرتا ہے یہ اللہ ہاں، معافی کا بھوکا ہے ایڈم اللہ معافی کا بھوکا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گنا کرے یہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یار وہ اللہ چاہتا ہے کہ یعنی بابا آپ اتنے دن سے کہاں سے یعنی بابا دعائیں کریں اور ہم لوگ اللہ گناہ کا بھوکا کیوں ہے اللہ کہتا ہے معافی کا بھوکا Allah would have swept you out of existence and would have replaced you with another people who would have committed sin and ask forgiveness from Allah. Bata ha, mujhe Allah gunah kiyo pasand karta hai. Maafi ka, maafi ka bhuqa. Drama, drama, drama. یار کون سا مومن ہے یار یہ کون مومن آ گیا میں میں یہ تو تم لوگوں کا اپنی سوچ ہے نا کہ تم لوگوں نے غلط سوچ پیدا کر کے اسلام چھوڑا کیا میں تو صحیح تو بات تو یہ میں کر رہا ہوں سی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ ہاں، نے کیوں یہ دنیا بنائی اصل بات تو یہ وہ سوال ہے اللہ معافی کا بھوکا کیوں ہے بھائی لوگ پاگل ہو گئے لوگوں لوگ, لوگ, کا لک ایٹ دیئر فیسز وہ پاگل ہو گئے دماغ چکرا گیا لوگ پاگل ہو کے گر جائیں گے یہاں پہ تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں پاگل ہو گئے وہ آپ کے صرف ورڈز نہیں آپ کے آرگومنٹس بھی ممبل کر رہے ہیں اللہ معافی کا بھوکا کیوں ہے بھائی اس کو اس کو لوگوں سے معافیاں کیوں منگوانی ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہو رہنے دو اچھا اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ گناہ نہ کرے تو کیا وہ خدا ہو گیا نہیں کیوں کیوں اس نے خدا کیوں نہ ایسا کیسے ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ختم کر دیا نا اس کو ختم کیوں کیا ایک چھوٹا بچہ کون سا گناہ کرتا ہے بھائی بچے کی بات نہیں بڑا بندے کی بات ہو رہی ہے اب ایک انسان ہاں ایک نبی کی طرح مثال لے سکتے ہیں نبی نے کون سا گناہ کیا کیا اس کو ختم کر دیا اللہ محمد نے بہت گناہ کیے ہیں وہ تو تمہاری زبان میں نا ہم لوگ تو نہیں نہ مانتے اللہ نے ہزاروں مرتبہ قرآن میں کہا کہ یار محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ اللہ جھوٹ بول رہا تھا سالہ ہاں ایک دو ایک دو بار ہوا ہے اور گناہ نہ کرنے والوں کو اللہ زیادہ عذاب دیتا ہے ایک دو بار ہوا نا بات ختم تو محمد گنہگار تھا نا ہلو ہلو ہاں ہاں, ہاں۔ تو اگر ایک دو بار بھی گناہ کیا تو محمد نے گناہ کیا نا گنہگار تھا نا اس کو غلطی کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کہتے اس کو کیونکہ وہ نبی ہے سالے جب اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ تو اللہ جھوٹا بول رہا تھا وہاں پہ ہاں تو ٹھیک ہے اگر اللہ نے یہ لفظ کہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو تو پھر گناہ تھا وہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ختم کا نہیں تو اچھا سب کچھ نا انہوں نے قسم کھائی ہوئی سب کچھ سٹریم پہ آگے سیکھنا ہے انہوں نے ہاں ہاں سب کچھ سٹریم پہ سیکھیں گے یہ دیکھ اللہ کا کہہ رہا ہے اللہ کا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ بھرا کہ اپنے قصوروں کی معافی چاہو اصل میں قصور یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کیا ہے وَاسْتَغْفِرُ وَاسْتَغْفِر اپنے معافی مانگ گناہوں کی ہاں جی پرامیس اللہ and ask forgiveness for your sin اپنے گناہوں کی معافی مانگ اب مجھے ہاں پتا اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگوا رہا ہے محمد سے محمد گنہگار ہے کہ نہیں ہے گناہ ہوا معافی مل گئی ختم کا نہیں ریپ کی تو کوئی سزا وہ نہیں ہے معافی نہیں ہے ریپ ریپ کی تو سزا بھی انسان کے اندر کہاں لکھا ہوا ریپ کہاں لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا ریپ کی معافی نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ریپ کی معافی نہیں ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر میں کہہ رہا ہوں دنیا میں دنیا کے اندر ریپ کی معافی نہیں اللہ کی طرف یار کتے اللہ نے دنیا میں معافی دینی ہے کہ آخرت میں دینی ہے اللہ پھر جو مرضی کرے نا اللہ جو مرضی کرتا پھر تو ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے 9 سال کی 10 بچیوں کا ریپ کیا اسے معافی مل سکتی ہے اللہ سے معافی مانگنے پر مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی بہترین thank you so very much اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ ریپ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر کیونکہ انہیں پتا ہے کہ معافی مانگے میں معافی مل جائے گی وہ تمہارا ہی کرتے ہوں گے پھر تمہارے ساتھ ہی ہوا ہونا اتنی بار انہوں نے کیا جواب دیا مل سکتی ہے ریپس کو معافی ہاں جی ہاں جی، ہاں جی سر اچھا اور اور شرک والے کو شرک والے کو اللہ معاف کر سکتا سر شرک والے کو نہیں معافی ملنی یہ یہ بات تو اچھا اب رک جاؤ رک جاؤ یہ سلام کرو ایسے خدا کو اور سر پہ بٹھاؤ ایسے خدا کو کہ جس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی کے دس ریپ کیے ہیں اس کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کی تعریف کر دی لانت ایسے یہ آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے اللہ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے ابھی تم بتا رہے اللہ کی آئیڈیولوجی ہے میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں نا کہ تمہارے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ انسان انسان ہی زیادہ آگے اللہ کی جو ہے بادشاہ تو بعد میں ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا یہی تو پوچھ رہا یہی تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اگر ایک بندے نے دس دس لڑکیوں کا ریپ کیا نو سال کی دس لڑکیوں کا ریپ کیا ہے اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا انسان انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے تم اللہ جیلس گاڈ ہاں تو جیلس ہے نا اللہ ہماری طرح جیلس ہے ہم بھی جیلس ہوتے ہیں اللہ بھی جیلس ہے کیا انسانوں نے بھی ایسا ہی ہے کسی بادشاہ کے خلاف کسی نے بات کی اس کا قتل ہوا دس میں تو صحیح کہہ رہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی بالکل ہم جیسا اللہ انسان ہے یا انسان حبیبی یا انسان بادشاہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ خالی یا انسان اللہ تیرا اچھا آپ نے بادشاہ تعریف ہو رہی ہے کسی کسی کو کو بادشاہ بادشاہ بادشاہ آپ بن کے بیٹھے ہوئے تم یہ کہنا اچھی بات کہیں گے نا بادشاہوں کا بادشاہ تو یہ تو نکی کا کام بہت بے عزتی والی بات ہے تم انڈیا میں رہتے ہو تم انڈیا میں رہتے ہو نہیں پاکستان میں رہتے ہو آپ کے ملک سے پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوں پھر تمہارے پہ وہ ایگزامپل فٹ نہیں ہوتی چلو ٹھیک ہے تھینک یو سر بہت بہت بہت تھینک یو آپ جڑے آپ نے ہمیں بہت اچھا کچھ بتایا آئی اپریشیٹ دیٹ اور یہ پاکستانی آئیڈیولوجی ہم سب کے سامنے آ گئی ہے ایک اور حدیث آپ دے دیں گے پھر ہمیں پھر بولنا پڑ جائے گا سر نہیں نہیں سر رہنے دیں سر رہنے دیں پھر آپ ایک حدیث دے دیں گے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اس باتوں کو صحیح کر رہا ہوں جو اصل میں باتیں تھی جو ہندوؤں نے بچا کے رکھی انڈین مسلمانوں نے ہندوؤں سے لے کے وہ اپنے خدا کے ساتھ اصل میں بادشاہ اللہ ایسا نہیں محمد محمد نے جوڑی ہوئی ہے یار انڈیا میں کب آیا تھا یار محمد میں وہ آخری والی بات کر رہا ہوں نا جو تم کہہ رہے ہو کہ کیا پاگل کا بچہ بھائی میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو نا ادھر کا کوئی بندہ نہ سن رہا ہو <laughs> ابھی بھائی میں پاکستان کی مسجد میں بتاؤں گا کہ اس نے کہا حضرت اسود میری بونڈ میں <laughs> یار سیریسلی ارے یار یہ پارٹ ہے نا پاکستانی مسلمان کہتا ہے حضرت اسود میری بونڈ میں وہ پارٹ کو پلیز آپ لوگ کاٹ کے چلا دیں مختلف چینلز پہ <laughs> یار پاکستانی مسلمان کہہ رہے حضرت اسود میری بونڈ میں <laughs> یار قسم سے ہائے ہائے کیا کیا بنے گا یار ان کا کیا بنے گا آخری کالر ہے جی ہمارے آج کے پھر میں اسٹریم کا اختتام کروں گا ارے یہ مومن صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ یار وہ گالیاں والے مومن ہیں آپ کے نام سے تو لگ رہا ہے مجھے لیکن ایڈم ریئلی جی۔ Really need to appreciate this guy کہ اس نے یہ جو لاسٹ کی کچھ باتیں کی ہے اس میں اس نے جلیبی نہیں بنائی ایٹ لیسٹ یا دیکھیں قرآن کی صورتیں بھی جانتی ہیں کہ آپ سنسیئرٹی سے پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو وہ غیب کا علم جانتی ہیں حجر اسود غیب کا علم جانتی ہیں دلوں کا بھید جانتی ہیں یار سیریسلی کتنے خدا ہیں قرآن اور حدیث کے اندر انبلیویبل پھر یہ کہتے ہیں مونوتھیزم اونلی اللہ کتنے اونلی اللہ ابھی میں نے آپ کو آلین بھی دکھا دی ہے آئی ڈونٹ نو جی مسٹر سر گالیاں دینے کے بجائے تمیز سے بات کریں گے لاسٹ ٹائم کی طرح یہاں گالیاں دیں گے مسٹر مومن مومن صاحب آپ سٹریم پہ ہیں بھائی یار بول دو یار ورنہ پھر مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا بھائی اوکے چلے آپ کو نکالتے ہیں سر سوری آپ بولنا پسند نہیں کر رہے ہمارے ساتھ کوئی ایکس مسلم صاحب جڑے ہیں تہیم کے نام سے جی سر ایکس مسلم تہمین نام سے مومنہ جی آئی ہیں جی جناب مومنہ جی کیا حال ہے آپ کے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ there are gods but they are not worthy of worship yes ابھی آپ کا یہ تو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس قرآن کے اندر ہم ابھی ابھی آپ کو میں نے اتنی دفعہ دکھایا کہ قرآن کے اندر ملٹیپل گاڈز ہیں قرآن بھی ایک گاڈ ہے اجر اسود بھی ایک گاڈ ہے محمد بھی ایک گاڈ ہے عیسیٰ بھی ایک گاڈ ہے اور اللہ کا کلام بھی ایک گاڈ ہے اگر پانچ چھ گاڈ میں نے آپ کو قرآن میں دکھا دی ہے لیکن ورشپ کسی کی نہیں کرنی سوائے اللہ کی باقی سب گاڈ جو ہیں چھوٹے گاڈ ہیں قرآن چھوٹے گاڈ اور بڑے گاڈ میں ڈیوائڈ کرتا ہے یہی تو دکھا رہا ہوں مونتھیزم ان اسلام یہی تو دکھا رہا ہوں دیکھیں میں نے پچھلی لائف سٹریم کے شروع میں شرک کی ڈیفینیشن بتائی تھی شرک ہوتی ہے شرک و صفات یعنی کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اگر کسی اور کو دے دی جائے وہ پراپرٹی وہ ایٹریبیوٹ کسی اور کو دے دیا جائے تو وہ گاڈ کہلائے گا اس لیے شرک اسما یعنی نام کا شفت اور صفات یعنی کہ اس کے ایٹریبیوٹس جو کام اللہ کر سکتا ہے کوئی اور اگر کر لے تو وہ شرک کہلاتا ہے توحید کا بیسک ایسنس یہ ہے کہ جو کام صرف اللہ کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا معافی کا کام صرف اللہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے ہے اگر کوئی اور دے رہا تو وہ شرک ہے اسلام کے مطابق شرک شرک ہے ونس اگین اسی میں حضرت آ جاتا ہے اسی شرک میں قرآن کی صورتیں آ جاتی ہیں اسی شرک کے اندر محمد آ جاتا ہے اسی شرک کے اندر عیسا آ جاتا ہے صفات اللہ کی اللہ کے کام کے طریقے پانچ قسم کی چیزیں شرک میں موجود ہیں آلریڈی قرآن کے اندر شرک اسمت و صفات ختم ختم شرک عبادہ محمد نے میرے لاسٹ ٹائم دکھائی تھی ترمدی کی اور ابھی داؤد کی دو حدیثیں دکھائی تھی محمد نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو میں منگواؤں گا اللہ سے شرک شرک ہو گیا شرک عبادہ بیکوز محمد کے مطابق سپلیکیشن عبادت ہوتی ہے سپلیکیشن یعنی دعا دعا از عبادت اگر دعا عبادت ہے تو محمد نے خود شرک کر دیا جب اس نے اپنے آپ کو دعا میں ایڈ کر دیا سپلیکیشن عبادت یہ بھی دکھایا تھا میں نے آپ کو قرآن کے اندر جب شرک ہوا اس کا مطلب ہے شرک کا بیسک مطلب کیا ہے شرک کا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اللہ کے ساتھ کسی حد تک برابری دے دی ہر لیول پہ نہیں دی کسی حد تک دے دی تو بڑا اللہ چھوٹا اللہ یہ قرآن اور حدیثوں کے ساتھ ظاہر ہے یہی تو مونتھیزم کا ہم کریا گرم کر رہے ہیں رام رام نام ستے ہو گیا مونتھیزم کا ابھی تک اور کیا کر رہے ہیں رائٹ right, وہی uh, اور ایک بات اٹ میں ساؤنڈ ڈم لیکن قرآن میں بہت جگہ لکھا ہے کہ we our revelation we we sent messenger we seized like ہر ایک جگہ پہ وی اس چیز کو ہاں اس چیز کو مسلمان آپ کو جواب دیں گے کہ یہ رویلٹی وی ہے رویل وی ہے مینس بارہویں صدی عیسوی کے اندر جو کنگز تھے نا انہوں نے اپنے آپ کو وی سے رویل ظاہر کرنے کے لیے الیون سینچری میں الیون سینچری میں ٹویلتھ سینچری میں سم تھنگ لائک دیٹ رویل وی نکالا تھا مسلمانوں نے اب اس کا جواب یہ دینا شروع کر دیا یہ رویل وی ہے سیونتھ سینچری کے اندر رویل وی نام کی چیز کوئی نہیں تھی رویل اس نام کی چیز کوئی نہیں تھی اور رویلٹی وی اور رویلٹی اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی دھوس ماری ہوئی ہے رویل وی نہیں ہے پھر یہ لوگ جا کے کہتے ہیں جی بائبل کے اندر وی ہے بھائی بائبل کے اندر وی اس لیے ہے کیونکہ بائبل میں خدا باپ بیٹا اور روحل قدوس ہے اس لیے ہے او اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تو نہیں مانتے اوکے وہاں پہ خدا خدا ہے اور اس کی روح ہے اور وہاں پہ بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسا موجود ہے ون وے اور اندر جس کو وہ کنگ کنگ مسایا کہتے ہیں کنگ مسایا کنگ مسایا وہ ہے جو کہ اینڈ میں ہر کسی کا کنگ بن جائے گا یہ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ اس کو کنگ مسایا کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے جس نے ابھی اب بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر وی کو آپ قرآن میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے رویل وی کے طور پہ یو آر ایڈیٹس وہاں پہ duality in nature of God موجود ہے آلریڈی اگر ٹرینیٹیرین گاڈ نہیں ہے تو at least bare minimum duality in godship ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ صرف جوئش کتابوں کو ہی دیکھ لیں اور کسی کو نہ دیکھیں تو ڈیویلٹی آلریڈی موجود ہے لیکن ڈیویلٹی سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ٹرینیلٹی موجود ہے پروڈیلٹی موجود ہے کیونکہ الوہیم کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے الوہا نہیں یوز ہوا ہوا ایل الوہا الوہیم تھری اور تھری سے مور تو وہاں پہ تو یہ ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں سے جب آپ کاپی کر رہے ہیں چوری کا مال چوری کا مال بغیر عقل کے جب بھی یوز کرو گے پھنسو گے محمد نے چوری کا مال یوز کیا عقل ہے نہیں تھی بیچارے کو چلاک ضرور تھا عقل نہیں تھی رنڈی رونا جی بالکل اتنی سی ہے جی۔ اور آپ سنائیے آپ نے اسلام کب چھوڑا میں نے چھوڑا دو اس سال میں ہی قریباً دو سال کے سفر تھے اسلام چھوڑنے کی سوری مطلب ٹوینٹی ٹوینٹی سے بہت کچھ بہت زیادہ جی جی میں میں نے چھوڑ دیا فائنلی قریباً سات آٹھ مہینہ ہو گیا بھائی یہ سہیل بھائی کے اسٹریم پہ آئے ہیں آلریڈی ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ مجھے بازا یاد نہیں رہتا اتنے اتنے زیادہ لوگ اب خیر سے انہوں نے اسلام چھوڑا ہے ہماری سٹری میں دیکھ دیکھ کے کہ اب یاد بھی نہیں رہتا کہ کس کس نے کہاں کہاں پہ اسلام <laughs> چھوڑا سو تھینک یو جی بہت بہت زبردست اچھا لگا آپ جڑی آپ کا بہت بہت اپریشیٹ اچھی بات ہے آپ اس اسٹوپریٹی سے باہر نکل آئیں انجوائے کریں دنیا دیکھیں حق اور سچ کی تلاش کریں اسلام میں تو نہیں ہے وہ of جی سر اگر ڈریگن اگر اگر ایسی باتیں کر کے بے ہوش کرنا ہے اس سے اچھا تو انستیا دے دو <laughs> انستیسیا دے دو <laughs> ہرویندر جی آئے اللہ کو گناہ پسند ہے اور معافی کا بھوکا ہے بے شک درست فرمایا روحان دوسرے والا آ گیا جی بڑا لیٹ آیا لیکن آ گیا تھینک یو روحان بھائی مومن نے تو خود دھوتی کھول دی ہے اوسم بے شک تھینک یو روحان صاحب بہت بہت شکریہ ex Muslim are like diamonds which came out of coal like Islam and shining in the world White Cloud ji ماشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ نہایت شرمیلا جی اللہ نے کلوٹ میں ٹویسٹ ڈالا اور ایکس مسلم پیدا کر دیے روتا ہوگا بیچارہ اللہ بھی ورن ویسن ایک ہوتا ہے آ بیل مجھے مار یہاں آ بیل <laughs> میری مار کر دیا اس نے یار کبون ہو گیا اس کا کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ ارے باپ رے یار کبون ہو گیا جی بالکل ایڈم بھائی جی۔, جی تلک کٹاریا جی اگر ایڈم بھائی اگر مجھے تلک بھائی کی جگہ طلاق بھائی بولو گے تو میں کو کیسے لے کر آؤں گا ارے یار گلتی سے بول دیا تھا نا یار اب تو تلک ہو گیا نا ٹینشن نہیں لینا ویسے بھی ٹریپل فائیو کا سگریٹ پیتے ہیں آپ نہ ایسے کیا کریں اچھا نہیں ہوتا ٹریپل فائیو کا سگریٹ ایڈم بھائی اتنی انرجی اینڈ فوکس کہاں سے لاتے ہو ارے اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس Coca Cola Coca Cola has it Red Bull نہیں Red Bull gives you wings I I don't have wings Coca Cola I am Groot جی بھی آ گئے ہیں ہندوئزم میں بھگوان کی مورتی ایک مادھیم ہے لالا جی ہاں، رہا ہوں دلیپ گور جی مومن قیامت والے دن کے بعد جنت جائیں گے یعنی آج تک کوئی مومن جنت نہیں گیا سب نہیں وہ قبر میں بیٹھے ہیں قبر کا عذاب لے رہے ہیں سالے جی بندہ بنڈ کا کا عاشق ہے یار یار یار مجھے بہت کمال تھا میری میری بنڈ بنڈ میں میں حد ہو گئی ڈالو تم لوگوں کے کے اوپر اوپر سوچ تمہاری جی سر سر ایڈم لالا جی ساحل بھائی چھا گئے وہ سبحان سبحان اللہ اللہ تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ پتھر کی زبان سنگھ کالر جی ارے پتھر کا بھی زبان ملنی ہے نمی کافی جی بول رہے ہیں یہ پتھر کالا ایسے ہی نہیں ہوا میرا ٹوائلٹ میں پانی نہیں تھا کچھ رمیش جی بول رہے مومن کاش کاش ایڈم ایڈم حدیث حدیث ہوتا ہوتا جبا کر ہاں۔ کر دیتے دیتے ضعیف لکھنا چاہ رہا تھا نرمود <laughs> نمرود ہے نا اس اس کو کو اور ان کی اپنی مائتھولوجی میں کا یہ نام ہے بلیک جی. جی. چوم کر معاف ہو جاتے ہیں ہیں ہیں ایڈم ابو جی کو سن کر مفتیاں کے چتر کھل جاتے اور کے دماغ کھل جاتے ہیں ایک وہ ہے فور نائن کا وہ عبید صاحب ہیں جو یہاں پہ دو نمبری مارتے رہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ learn to thank you so much sir بہت بہت شکریہ یہ یہ یہ یہ گیا ابے یار یار hello hello hello Milagres Fernandes ji جی جی جی جی نے 199 کا سپر سٹیکر دیا thank you so very much نہیں ہمارے ساتھ ایک اور اور دو جڑے ہیں ہیں ہیں دونوں مسلمان کون کون کون کون ہے ہے ہے ہے دیکھ لیتے سر بولیے گا پراؤڈ پراؤڈ مسلم جی، مسلم رفی صاحب صاحب پراؤڈ مسلم آپ بھی ہیلو کر دیں میری جی آ رہی ہے سر ہاں تم نے ابھی کوشچن پوچھا تھا کہ شیطان کے ابلیس کو جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کو تو ابلیس نے نہیں کرا تھا تو اچھا۔ اللہ نے سے اللہ نے سے گھمنڈی کہا تھا یوں کر کے نہیں گھمنڈی نہیں کہا تھا اللہ نے کہا تھا تم عالین میں سے ہو عالین ہاں، مطلب ہوتا ہے گھمنڈی مطلب نہیں وہ استکبر استکبر اس کے ساتھ الریڈی موجود ہے استقبر کہنے کے بعد اللہ نے بولا تھا کیا تم آلین میں سے ہو آلین مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں سبر کریں سبر ہاں۔ کریں ضرور کر رہا تھا وہ 3875 ارے گھمنڈ کی ماں کی سری یہ لے سر استقبر تو اس نے کر دیا تھا اس کے بعد اللہ نے کیا ہے ور یو ایروگنٹ کیا تم استقبرات میں سے ہو یا اور ام اور اور کہتے ہیں اور او آر اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا کنتا تم آلین میں سے ہو ارے میں میں کون سی یار اسکرین پہ کوئی اور پیج دکھا رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ میری آنکھوں کا دھوکا ہے یہ کچھ اور لگا ہوا ہے میں کسی اور ٹیب میں کر دیا تھا یہ عالین ہاں، مطلب یہی ہوتا ہے بھائی یار دیکھو از تک بھی رات اس تک بھی رات ایروگنس ام ام کا مطلب ہوتا ہے اور اور کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یا کنتا من العالین کیا تم ایگزالٹڈ ون میں سے ہو عالین میں سے ہو بھائی ام بھی آیا بیچ میں دو ڈیفرنٹ ہے کیا تم از تک بھی رات میں سے ہو کیا تم ایروگنس میں سے ہو یا تم عالین میں سے ہو ہاں، تو گھمنڈ ہو گیا نا عالین پلورل ہے پلورل کیا پریشانی ہے آیت میں یہ تو بتاؤ راؤڈ مسلم سنگولر پلورل معلوم ہے کچھ کیا نہیں معلوم ہے ایک انیک ہاں پتا ہے بھائی پتا ہے سنگولر پلورل ہاں، پتا ہے ادھر پلورل اچھا کی بات ہو رہی ہے پلورل بتا رہا ہے اللہ ونس کیا بتایا جا رہا ہے ہو بھائی اس کے اندر مثال دی گئی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو گمنڈی سمجھتے ہیں وہ بھی تو ہے نا ارے مجھ پہ کون سوال اٹھا رہا پہ کیا عجیب انسان ہے یار یہ روز آ کے بھیجا کھا لیتا بھائی ہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں زمین پہ پھرتے ہیں وہ لوگ کیا تو ہاں۔ انسان صرف اللہ ال کا سیگا لگا ہوا ہے ال انگلش میں کہتے ہیں دی کو پراپر ناؤن بنا بنا دیا دیا ہوا ہے ہاں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو لوگ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں اپنے آپ جی، کو نہیں کہتے ہیں وہ مثال دے کے بتاتے ہیں اپنے آپ کو یوں کر کے بتایا وہی بولے جا رہا ہے ابے بھائی اپنے آپ کو جو اوپر سمجھتے ہیں بڑا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کے آگے دا لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اللہ کے آگے لگتا ہے لیکن اللہ نے اس میں مثال دی ہے وہ کیا تم ان میں سے ہو جو اپنے آپ کو مجھے بتائیں جس وقت ہاں میں میں نے گھمنڈ کرا تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں پھر جا کے بولا تھا تمہارے جتنے بھی آرگومنٹ ہیں وہ بیکار ہیں یار گھمنڈ ختم ہو گیا ہے میں گھمنڈ کی بات نہیں کر رہا گھمنڈ اچھا، بڑا سمجھ رہا تھا نا گھمنڈ ہاں۔ ختم ہو گیا اب جس وقت زمین پہ کوئی شخص نہیں ہے ابھی تک ابھی دنیا آباد ہی نہیں کی اللہ نے اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کیا تم العالین میں سے ہو اس وقت انسان نہیں ہے اللہ کو پہلے سے پتا آدم کے بارے میں ارے اس وقت انسان نہیں ہے اللہ اس وقت کمپیئر کر رہا ہے شیطان کو کس سے کر رہا ہے اچھا، ایک منٹ سن سن ایک منٹ اللہ نے شیطان کو وہ ابلیس کو بنایا ابلیس کے بنانے سے پہلے تقدیر لکھی ہے تقدیر میں پہلے سے جو آنے آگے ہونے والا وہ باتیں پہلے سے لکھی گئی ہے اوئے سنو ہاں۔ سنو سنو اس وقت کوئی اور نہیں ہے مطلب پتا ہے میں بتاتا ہوں وہ تم کر تم بھی سمجھتے ہو اس وقت کوئی اور نہیں ہے کوئی نہیں ہے بھائی آگے اور پیچھے کی بات اللہ کو پہلے سے پتا ہے نا اللہ مثال دے کے شیتان کو تو نہیں پتا کہ اس کو بھی پتا ہے شیتان کو نہیں پتا تو شیتان سے کہہ رہا ہے کالا یا ابلیس شیتان کو بول رہا ہے العالین میں سے ہو اس وقت العالین کون ہے اللہ کے سامنے بھائی جن بھی اکڑ کے چلتے ہیں جن میں سے کس کو اللہ العلی کہتا ہے جو جن خراب ہوتے ہیں جیسے انسان انسان آکڑ کے چلتے ہیں جن بھی اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ایک ریفرنس دے دو جہاں پہ جن کو ال علی کہا گیا ہو پلیز تم مجھے ایک ریفرنس دے دو جہاں پر جن کے بارے میں بات ہوئی ہو جہاں ایسی باتیں ہزاروں جگہ پہ قرآن میں جنوں کے بارے میں بات ہوئی ہے قرآن میں مطلب سورہ جن ہے پوری کی پوری میں نے کہا نہیں نہیں میں نے یار میرے ساتھ جنوں کے بارے میں مطلب اچھا اچھا اس طریقے سے نہیں ایسے بولو یہ لوگ اپنے آپ کو وہ تو جو زمین پہ ہے وہ بولے گا نا جب اللہ بولے گا تب ان کو اللہ ان کو ایکزالٹیڈ ون تھوڑی نہ بولے گا لیکن ساحل زمین پہ اگر یہ اس کو اتنی بیسک چیز نہیں سمجھ آ رہی ہاں، لیکن اس کا آرگومنٹ فلاڈ ہے نا یہاں پہ دیکھیں فلاڈ آپ کو بھی سمجھایا تھا فلاڈ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت ابھی کوئی نہیں بنا ہے اس وقت اللہ بول رہا ہے ابلیس کو ابلیس کو چلو لیٹ سے اللہ کو تقدیر کا پتا ہے ابلیس کو تو نہیں پتا ابلیس سے بات کر رہا ہے ابلیس کو اگر کہہ رہا ہے کیا تم العالین میں سے ہو تو ابلیس کو کچھ عالین العالین کا پتا ہونا چاہیے ادر وائز اس کو یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو کتنے العالین ہیں اللہ کی نظر میں کیونکہ اگر اللہ اگر وہ العلین میں اگر جی، اگر وہ ابلیس شابت کر دے کہ وہ میں سے ایک ہے تو پھر اس کو سزا نہیں مل سکتی اللہ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا ہے دس از دا ڈسکشن آف اللہ اللہ ابلیس اس سے آرگیومنٹ کر رہا ہے کیا تم ایرگنٹ ہو گئے ہو یا تم العلین میں سے ہو یا تم دی ایگزالٹیڈ ون میں سے ہو اگر تم دی ایگزالٹیڈ ون میں سے ہو تم ثابت کر دو گے نا تو پھر تمہیں سزا نہیں ملے گی this is an argument between ابلیس اینڈ اللہ اس وقت کون سے آلین تھے وہ میں نے آلریڈی دکھا دی ہیں پانچ آلین تھے اس وقت اب انہوں نے ثابت کرنا ہے ان پانچ کے علاوہ کون سا آلین ہے سمجھ لگی سہیل بھائی دنیا کے لوگوں کیا کہتے ہیں اس کی بات ہی نہیں اس وقت ابھی دنیا میں لوگ ہی کوئی نہیں ہے اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اتنی کہاں اتنی ڈیپ لوجک اس, کو سنگل اس نے مار بول تو رہا ہے اس کو سنگولر پلورلٹی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی دیکھو ول آیت الکرسی پڑھی ہے نا بھائی ولا یدو حفظ ما وہ ول العظیم علی ایک آ رہا ہے نا یہاں پہ تو یہاں موت آ رہی تھی وہی سیم علی یوز کرتے ہوئے یہاں پلورل کائیں کو لگا دیا بھائی وہاں پہلے لگایا ہوا ہے نا قرآن میں اور اور اپنی جگہ علی بولا ہوا ہے نا تو ہاں یہاں پہ کیا موت آ رہی ہے بھائی اچھا پرائمری آرگومنٹ ایڈم پھر سے یہی ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر یہ جن کی بھی مثال دے رہے کیا اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے دی ون ہے بیسک آرگومنٹ پرائمری آرگومنٹ یہی ہے اللہ کی نظر میں تو نہیں ہے نا اللہ کیسے بول رہا ہے ان کو یعنی اللہ ان کو مان رہا ہے پھر جو آواز آ رہی ہے اب بتاؤں ہاں، ہاں، اللہ مثال دے کے بتا رہا ہے بھائی اس کے اندر تم بار بار نیچے کرے جا رہا ہو جب تمہاری بات ختم ہو جاتی ہے نا ڈر کے مارے نیچے پھینک دیتے ہو بس تمہاری ساری بات ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس کے اندر پرابلم کیا ہے اس کے اندر یہ جو مثال دے ٹیلنٹ سائفر کی کیٹیگری میں ڈالو میرے بھائی یہ بہت بڑا سردرد انسان ہے سردرد انسان تم ہو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات اس کے اندر مثال دے کے بتائیے اللہ نے ان لوگوں کی جو اکڑ کے چلتے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ابھی اللہ کی نظر میں وہ اللہ کی نظر میں وہ ایکزالٹیڈ ون ہے کیا اکڑنے کی بات ہی نہیں ہے ادھر ایکزالٹیڈ ون اللہ کی نظر میں وہ ایکزالٹیڈ ون ہے جو اکڑ کے چلتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس کی مثال دی ہے وہ سمجھتے ہیں نا اللہ ان کو بڑا سمجھتا ہے کیا بے وقوف انسان اللہ نے اس کو مثال دی ہے بھائی اس میں کیا اللہ مثال دے رہا ہے میرے بھائی میرے کو ایک صرف ایک سوال کا جواب دے دے جو اکڑ ہاں۔ کے چلتے بھی ہے اللہ کی نظر میں وہ ایکزالٹڈ ون ہے کیا ہاں اللہ کی نظر میں بھی ہے تم بہت کمال بہت آگے جاؤ گے بہت آگے جائے گا بھائی ساحل آج تو دیکھ آج لوگ اتنے پاگل ہو گئے اسٹریم کے اوپر کہ مجھ لوگ سمجھ نہیں آ رہی وہ جواب کیا دے بیکار بالکل Oh اللہ کی نظر میں بھی وہ ایکزالٹیڈ ون ہے جو اکڑ کے چلتے ہیں ایکزالٹیڈ ون ہاں ایکزالٹیڈ ون کیوں ہوگا اللہ کی نظر میں وہ نہیں ہوگا نا ہاں نہیں ہوگا تو ہاں تو وہی تو ہم بھی تیرے کو کہہ رہے جب اللہ کی نظر میں وہ ایکزالٹیڈ ون ہے ہی نہیں تو وہاں ان کی گنتی نہیں ہو رہی ہے اللہ ایکزالٹیڈ ون کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی نظر میں ایکزالٹیڈ ون ہے مطلب وہاں ایک سے زیادہ ایکزالٹیڈ ون موجود ہے اپنے آپ کی بات نہیں کر رہا اللہ بھائی ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو ہاں لیکن اللہ کی نظر میں ایکزالٹیڈ ون ہے نا میرے میرے کیا بولو یار اس کو سمجھ کے بھی نہ سمجھ بنتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ایکزالٹیڈ ون ہے نا اچھا ایک منٹ سن میری بات تم اپنے آپ کو اکڑ کے چل رہے ہو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو میں ہاں، سمجھ رہا ہوں میرے سامنے تم بڑے پکڑ کے چل رہا ہو تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو نا تو میں تمہاری ہاں۔ مثال کسی اور کو دوں گا تو تم میری نظر میں تھوڑی بڑے بن جاؤ گے تم تم یہ بولو گے کہ یہ اکڑ کے چل رہا ہے تم یہ نہیں بول سکتے سنو میری بات تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ بڑے لوگوں میں ہے یہ اونچے درجے پہ ہے تم یہ نہیں بولو گے کیونکہ تمہاری نظر میں میں اونچے درجے پہ نہیں ہوں تم یہ بول سکتے ہو کہ یہ اکڑنے والوں میں سے خراب لوگ ہیں نا اکڑ کے جو چلتے ہیں وہ خراب ہیں ان ہاں خراب لوگوں میں اکڑنے ارے میرے ہاں۔ بھائی اکڑنے والوں میں سے بولے گا نا پراؤڈ ہاں۔ مسلم اکڑنے والوں میں سے بولے گا نا تو یہ تو نہیں بولے گا نا کہ یہ اونچے لوگوں میں سے تو بولے گا کیا ایسا مجھے اونچے لوگوں میں سے کہنے کا مطلب مثال دی ہے کہ تم اکڑ کے چل رہے ہو اچھا بھائی بھائی تیرے تو مسلم ہی رہے بھائی مسلم ہی رہے اور ادھر ہمارا دماغ کھانے مت آ بھائی پلیز ہاتھ جوڑ کے تیرے سے ریکویسٹ ہے ہم تمہارے کو اسٹریم میں نہ آنے کے بیس ڈالر دیں گے میں میں میں آنسر دوں تو بھی کر دیتا ہوں ڈر کے بارے لوگوں کو کو کو اسلام ارے اس نکال دو یار کر دو اور آنسر دوں کوئی تھا بہت مزہ آ رہا ہے مجھے مجھے میڈم آنسر دوں کیا میں بہت مزہ آ رہا ہے تجھے <laughs> تیری کی ٹکر <laughs> عبید نے بھی صحیح آنسر دیا پٹک لے گا بھائی انسان میں آنسر دوں کیا بھائی ساحل ہیلو آنسر ارے اتنے کم تھے یار ایڈم بھائی مطلب آپ دو حملے آپ ایک ساتھ کرو گے ایسا یہ کیا بات ہے یار آج ساحل خودکشی کر لے گا ٹیم یعنی میں جوائنڈ ہوا کرو تو پلیز ہنسا مت کرو کیونکہ میرا کتا ہنستے ہنستے مر گیا تھا مجھے اس کی یاد آ جاتی ہے بھائی کتنی بار میں یہ بات بول چکا ہوں میرا بچے نے کتا رکھا ہوا لیکن کتا تو محمد نے کہا تھا مار ڈالو رحمت کے فرشتے نہیں آتے تبھی تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تبھی تجھے عقل نہیں ملی تجھے عقل نہیں ملی وہاں جبرائیل بھی نہیں آتا جہاں پہ کتا ہو بھائی آنسر لے لو ابھی میں آپ لوگ کو کل آپ کو بتا دی اور جو کہ آپ لوگ جو ملید کے اتنے بڑے علماء آپ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں اور میں ایک ادنا مسلمان مجھے اتنی آرام ساحل کا سمجھ آ گئی ہے جی، جی۔ ساحل سن لے جب اللہ نے جب اللہ نے ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو آدم نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اس سے پوچھ رہا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا کیوں تکبر میں تم کیا اپنے آپ کو بہت اونچے اونچے درجے سمجھ رہے ہو کہ تم اس کو جو ہے سجدہ نہیں کیا کیا اس میں اونچے درجے کے سمجھ رہے ہو ایسا بولتا تو چل جاتا میرے بھائی کیا تم اونچے درجے کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو ان میں شامل کر رہے ہو جو اونچے درجے والے ہے جو مطلب اللہ کی نظر میں ایکزالٹیڈ ون ہے یہ بیسک تم لوگوں کو ہے نا بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا ہاں۔ یہ پورا پورا تمہارے اوپر ہے نا اللہ کا تالا لگا ہے جو سمجھ میں نہیں آتے تمہاری بات بالکل صحیح ہے بھائی کو پراؤڈ ٹو بھی مسلم پہلے نکال دو یار یہ ہمارے سستے غالب بھائی کو شاید عقل آ جائے نہیں یہ ہے کون ہے کون کون ہے یہاں ساحل ایک ہی ہے وہ بار بار بولی جا رہا اچھا ہاں اس نے جو ابھی بات کہی ہے نا ہمارے بھائی نے اگر ویسا اللہ کہتا ہے نا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ کیا تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا ایک دم پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ تھا میں یہی کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے اچھی باتیں بتانا یا سمجھانا جانتے ہیں اللہ کو تو عقل ہی نہیں ہے نہیں سر اللہ کو عقل ہے اللہ کو عقل ہے لیکن پرابلم یہ وہاں پہ ہے ہے مال بھائی یہ چوری کا مال ہے اللہ بتا رہا ہے کہ یار صبر کر لے یار کہ اس کے ساتھ اور لوگ ہیں جو ایکزالٹیڈ ونز ہیں ایگزیکٹلی exactly. میں نے اپ کو پروف کر دیا اس بات کا قران قران سے پروف کر دیا یار اور میں کیا پروف کروں اپ کو اب اب میں دوں جواب بھائی ہیلو سن تو لو اگر ہاں، بتاؤ اچھا بتاؤ کون کون جو مطلب کون اونچے درجے کا ہے مطلب سب سے اونچے درجے کا کون اپ کو کیا لگتا ہے اللہ کا کلام اللہ کلمت اللہ نہیں نہیں عیسیٰ کلمت اللہ ہے عیسیٰ کلمت اللہ ہے کلام اللہ ہے سب سے اونچی درجے کا جو ہے انسان کلام اللہ ہے کہ نہیں ارے میرے بھائی بات تو سن لو آدم جو آدم تھے وہ اشرف المخلوقات تھے کلام اللہ ہے کہ نہیں اب جواب نہیں لے رہے ہو اب وہی جواب دے رہا ہوں جو آپ بول رہے ہو کہ اونچے درجے کا صحیح ہے ہماری مہربانی عیسیٰ کلام اللہ ہے کہ نہیں نہیں ہے نہیں اوکے چلو 4171 یہ لے میری جان میرا پیارا بچہ یہ اللہ نے کیا کہا یار یہ یہ اب دیکھ لو دیکھو عیسا جو ہے وہ تو ہو ہے کہ نہیں اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے کلما ہے کہ نہیں ورڈ ہے کہ نہیں ابھی جو ابھی جو پیچھے والا جواب ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا آپ سمجھ میں عیسا کلام اللہ ہے کہ نہیں بھائی نہیں نہیں میں جو بول رہا ہوں ابھی جو آپ پیچھے جو جس بات پہ اللہ ہے کہ نہیں جب آپ لوگ کو آنسر ملنے لگتا ہے تو آپ لوگ دوسری جگہ بھاگتے ابھی پیچھے کلام اللہ ہے کہ نہیں بھائی عیسیٰ کلمات اللہ ہے کہ نہیں تم لوگ کی جلیبیوں سے میں تنگ آ گیا ہوں بھائی بھائی بات کرے مطلب ہے کہ نہیں بول یار ہے کہ نہیں ہے ہاں یار یا پچاس دفعہ بول چکا ہے یار وہ جواب دے دو بھائی رفی بھائی قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے یہ بتا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے ایسا لکھا ہے قرآن میں تمہارے سامنے ہے قرآن <laughs> دیمان نکالو پڑھ لوں بھائی میں ترجمہ نکالو اردو اردو اردو ترجمہ نکالو اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے نہیں نہیں پورا پڑھو نا ایسے ایسے یہ تو پڑھو گے تو پھر ایسے نہیں سمجھ میں تھوڑا سا تھوڑا سا آگے پیچھے سے پڑھو ارے بھائی عیسیٰ اس کا اچھا، کلمہ اچھا، تھے اچھا۔ کہ نہیں تھے بھائی نہیں نہیں پورا آیت تو پڑھو رکو مجھے پڑھ لینے دو ارے بھائی سمپل سوال ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے کہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے مجھے تو جی، جی۔ یہ چیز کیا میرے کو ابھی جو میرے کو پتہ نہیں ہے میں ابھی اس چیز کا میں ارے جو سامنے لکھے اس کو تو پڑھ لو کیا لکھا ہاں چلو اس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے لکھا ہے جو آپ جو مینشن کر رہے ہو اس پہ لکھا ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے عیسیٰ اللہ کا اور اس کا کلام ہے ڈنگ نے مری وہ بیٹا ہے رسول اللہ کا اور اس کا کلام ہے اللہ کیا کروں میں مارو مجھے مارو یار اللہ کا اور اس کا کلام ہے اب یہ اور ڈنگر یہ اللہ کا پیچھے والی سائڈ سے لگ رہا ہے رسول اللہ کا رسول اللہ کا اور اس کا کلام ہے اس یعنی کہ اللہ کا کلام ہے بھائی <laughs> ابھی مارو میرے کو مارو چلو جی، مسٹر مسٹر ایڈم جو آپ بہت بڑے ملحد کے علماء بنتے ہو پیچھے والی جو آپ کو سمجھ میں آ گیا کون اشرف المخلوقات کون ہے اللہ کی نزدیک پیچھے والی آج جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈیڑھ گھنٹہ بندے سے بیچارہ جو ہے اللہ کا کلام ہے کہ نہیں کیا لکھا ہے قرآن میں عیسا عیسا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام تو دیا تھا ان کو اپنی بک دیا تھا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں عیسا مریم کا بیٹا یہ تو کلیئر ہے مریم کے بیٹے تو اگے وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے تو عیسا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں جس کو یار عیسا اللہ کا کلام ہے کہ نہیں خلیل اللہ تھے ویسے عیسا ہاں تو ہاں تو ہے چلو شکر یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اوکے اللہ کا کلام ایکزالٹیڈ ہے کہ نہیں <laughs> دیکھو یہ بات کتنی بار آپ لوگوں کو بولا کہ پلیز جب میں اسٹریم میں جڑا کیا لکھا ہنسے مت کوئی ہنسے مت میرے کو میرے پیارے کیا لکھا ہے ہائی پارٹ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہے ہاں، سب سے اونچے عیسا سب سے اونچا ہے عیسا ایگزالٹیڈ ون ہے عیسا علیہ ہے تو عیسا جب جب شیطان کو اللہ نے بولا کیا تم میں سے ہو عیسا اللہ کا کلمہ ہے اور کلمہ ایگزالٹیڈ ون ہے تو عیسا اللہ کے ساتھ ہوا وہاں پہ کہ نہیں بچی سمجھ گئی بچی سمجھ گئی بچی رہی ہے بچی کو پتہ نہیں لگ رہا کیا جواب دوں بچی پھنس گئی کل کل میں میں سے سے جانا ہے ڈیڈی کو اکبر بول دیا تھا اکبر تو آپ ہو ابھی میرے کو بہترین بہترین اب ہاں۔ اب اللہ کا کلام اللہ کا کلام ایکزالٹیڈ ون ہے اللہ کا کلام عیسا ہے اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ابلیس کو کیا تم ایکزالٹیڈ ون میں سے ہو اور ایکزالٹیڈ ون میں سے اس کا مطلب ہے عیسیٰ اللہ کے پاس موجود تھا اس وقت تھینک یو نہیں میرے بھائی آدم اس وقت موجود تھے اور آدم جو ہے گیٹ لاسٹ یار ساحل قسم سے کتنا مشکل ہو جاتا ہے یار ایک اور جلیبی باز باقی ہے جو آیا نہیں ابھی تک ایڈم بھائی جی بھائی <laughs> کس کو یاد کر رہے ہیں سائل بھائی بھائی نہیں آیا نہیں دیکو بھائی سے دو گھنٹہ نہیں چھوڑنے والا بھائی ارے میری آواز آ رہی ہے جی بھائی کیا حال ہے ارے میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے بھائی بھائی بڑھیا یار میں تو حیرت میں ہوں بھائی کہاں سے کہاں گھما دیا آپ کیا کہاں سے کہاں گھما دیا سر دیکھے گرو جی ہم نے قرآن حدیث دکھائی ہے سر دکھائی ہے کہ قرآن میں کتنے زیادہ اللہ سے چھوٹے اللہ بڑے اللہ اللہ اللہ دنیا بنانے سے پہلے اکیلا نہیں تھا اس وقت بھی ملٹیپل اللہ موجود تھے چھوٹے بڑے اللہ سے سر دیکھیں میں ابھی دیکھے سر قرآن میں سے دکھا رہا ہوں ابھی تو حدیث تفسیریں بھی نہیں دکھا رہا تفصیلیں دکھانا شروع کر دوں تو آپ کی گیم ہی اور ہو جائے گی اللہ تبار تعالیٰ نا گورنمنٹ رول فالو کرتے ہیں لائک ہر ایک پوزیشن ہر سب کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے لائک تمہارا یہ کام ہے تم اس سے اس کی مقبت کراؤ گے یہ وہ بلا بلا ملٹیپل گاڈز نا سر دیکھیں پرانے زمانے میں گریک گاڈز ملٹیپل گاڈز تھے ایک گریک گاڈ کچھ اور کرتا تھا دوسرا گریک گاڈ کچھ اور کرتا تھا ایک تھا گاڈ آف بجلی ایک تھا گاڈ آف کچھ اور سو گریک میتھالوجی میں ہر ایک گاڈ کا اپنا اپنا کام تھا اسی طرح اسلام میں بھی مختلف چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے there is nothing called one single God in Islam یہی تو میں ظاہر کر رہا ہوں ابھی تو ایک اور پارٹ بچا ہوا ہے بھائی ابھی آپ سوچو میں نے دو پارٹ میں کیا کچھ کر دیا تیسرے پارٹ میں کیا ہونے والا ہے ابھی سوچو تیسرا پارٹ رہتا ہے ابھی تو ہی کچھ عرض کروں ہاں تو اسلام میں اللہ واحد ہے اور جی۔ اس نے اس کام کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے سر بہت سارا جیسے کہ لالا جی جی بادلوں کو والا بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جی، بہت سارا کچھ دکھانا ہے سر بہت سارا کچھ دکھانا باقی ہے ساجد بھائی ایک اور مجھے مومن صاحب لگ رہے ہیں فلک صاحب فلک صاحب آپ مومن ہے کہ نہیں مسٹر فلک ہاں جی میں مومن تھی میں ہوں نہیں بٹ میں کسی میرا جو ایک بھائی ہے نا وہ بھی آئے گا پلیز اس کو سمجھانا ہے ارے آپ اپنے مومن بھائی کو لے آئے وہ بیک اسٹیج ہے آئی تھنک اس کا کیا نام ہے بیک اسٹیج میرا کیا نام سے ہے سب کچھ نام آ رہا ہے یہ ہے نالج والا نام ہے اس کا اگر وہ پرمیشن نہیں دیں گے پرمیشن دے کے وہاں سے کیمرہ بند کر لیں اندر آنے سے پہلے پہلے لیکن وہاں پہ پرمیشن دینی پڑے گی انہیں تو ہی can go back and then come back in دیکھیں جی وائٹ کلاؤڈ جی کہہ رہے ہیں the stream is full of knowledge and entertainment بے شک Hello? اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو جو باتیں میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ انڈین کسی بھی اردو چینل پہ آج تک نہیں چلی ہوئی شاہل بھائی آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس لیول کے اوپر کسی اردو انڈین چینل میں نہیں بتایا گیا وہ جب ساحل بھائی سے میں بات کرنی تھی وہ بھاگ جاتا ساحل بھائی ساحل بھائی <laughs> موقع پہ بھاگ جاتا ہے لیکن میں نے ابھی تک ہندی اردو چینل پہ آج تک اتنا ڈیپ اسٹڈی نہیں دیکھا ہے لوگ نہیں دکھا سکتے ہیں میں نے جتنا کچھ آج دکھا دیا یہ آج سے دس سال بعد تک چلتا رہے گا گڈ جی۔ جی، <laughs> دیکھیں لوگ ہاں، بول رہے ہیں <laughs> مختلف یوٹیوب ہیلو جی جی جی ہیلو فلک جی ایڈم جی وہ مووی ہب سے نام ہے کیا اس کے ابھی بیک اسٹیج جی جی ہاں جی لیکن آپ نہیں ہے وہ وہ باہر نکلے ہیں واپس آئیں گے میں ان کو ریمو کیا ان کو بولیے آپ جوائن کرنے سے پہلے کیا ہے مائک کو اور کیمرے کو پرمیشن دیں گے پرمیشن دیں اور وہیں پہ کیمرہ بند کر کے ہیں جی کیونکہ یہاں پہ وہ پرمیشن نہیں دے سکتے جب وہ اسٹریم جوائن کرتے ہیں تو پہلے ان سے براؤزر پرمیشن مانگتا ہے میں آپ کے مائک اور کیمرے کو الاؤ کروں ان کو کہیں الاؤ کریں اور پھر اپنے کیمرے کو بند کر دیں وہاں پہ کیمرا بند کرنے کی آپشن ہے ٹرن آف کیمرا ایک بٹن ہے اس سے بند کریں کیمرے کو مگر وہاں سے انہیں مائک اور کیمرے کو پرمیشن فرسٹ دینی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے نہیں دے سکتے وہ اور دیکھیں جی موہی راؤ جی بھی کہہ رہے ہیں ایگریڈ ایسی ڈیپ اسٹڈی کسی اور جگہ کے اوپر نہیں دیکھی ہے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا ایگریڈ نے کہا ریئلی بالکل اور یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ لوگوں نے کہا ہے کہ یس ہم نے بہت اندر جا کے ان کو واضح کیا ہے چیزوں کو عبداللہ مہرانی صاحب آئے جی عبداللہ صاحب کیا حال ہے آپ کے دیکھیں ایک اور بھائی کہہ رہے ہیں یس یو رائٹ یہ دیکھیں آیا thank so very much everyone بہت بہت شکریہ ہاں جی آپ کے بھائی وغیرہ جو بھی ہیں وہ نہیں جڑ رہے ہیں ایڈم بھائی جی بھائی آپ اپنا اسٹیٹمنٹ رکھ لیں سر ساحل بھائی سلام میڈم بھائی سلام سلام سر ایڈم بھائی ایک بار ہے نا وہ سورہ مومن ان کی نائنٹی ون آئے نائنٹی ون نمبر کی جو ورس ہے ایک بار اس کا ڈسیکشن کریں نا آپ ایک سیکنڈ سر سر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت یہاں پہ بھی اچھا فائدہ نہیں ہے ڈاٹا نہیں لیک ہوئے گا بھائی آپ نے بھی تو دیا ہے نا اگر مائک کو پرمیشن ہاں۔ دیں گے تو بات کیسے مائک کے کیسے بات کر سکتے ہیں اگر براؤزر کے اچھا، پاس مائک اور کیمرے کی پرمیشن نہیں ہے تو ڈیٹا کیسے لیک ہو جائے گا میں نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن اپنے براؤزر کو دینی ہے میں اس کو کیا میں اس کو وہ پتہ ہے کیا وہ بس ڈینگے ہانکتا ہے یہ ہے اسلام وہ ہے اسلام ایسا اسلام بس جب میں بول رہی ہوں کہ تو اس پہ آ ایڈم کے چینل پہ آ تو اس کو بس اس کی پھٹ گئی ہاں نا تو پھر مائک اور کیمرے کو پرمیشن اس نے اپنے براؤزر پہ دینا ہے میرے براؤزر پہ نہیں دینا اس کا براؤزر ہے تو اس کو اتنی عقل ہوتی تو یہ بات بولتا وہ بتائیے ہاں، اتنی عقل ہوتی تو مومن ہوتا صحیح فرمایا ویسے آپ نے مائک اور کیمرے کی پرمیشن وہ اپنے براؤزر کو دے رہا ہے اور وہ میرے چینل پہ جب آ رہا ہے تو وہ اسٹریم یارڈ پہ آ رہا ہے اسٹریم یارڈ کا اپنا سرور ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی لگا کے بیٹھے ہیں ان, ان, اس کا تعلق ہی نہیں ہے مجھ سے وہ اسٹریم یارڈ کے سرور پہ کنیکٹ ہو رہا ہے اور اپنے براؤزر کو پرمیشن دے رہا ہے جو اس کے سسٹم کا اپنا براؤزر ہے اور اس کو مائک اور کیمرے کی پرمیشن دے رہا ہے ارے یار کیا بچے بچوں والی بات ہے مائک اور کیمرے سے ساری پرمیشن لیک کر جائے کون سی لیک کرے گی بھائی ہاں بھائی مجھے ابھی وہی آئی کہ کوئی مجھے یاد کر رہا تھا میرا نام لے رہا تھا بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنا ڈیپ سٹڈی کسی اور چینل پہ آپ نے دیکھا ہے انڈیا پاکستان بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں نے بہت زیادہ ڈیپلی جا کے اتنی چیزیں دکھائی ہیں اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو یہ مور دین انف ہے دو سٹریمز اسلام چھوڑنے کے لیے ایڈم ہی ایک اکیلا ہے جو جس کے پاس اتنی نالج ہے اور اس کو پریزنٹ بھی کرتا ہے ہی سو فاسٹ تو اس کی اس کی پھٹ گئی وہ فٹو ہے بہت بڑا والا وہ بس مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے میں یہ ہوتا ہے ہمارے میں وہ ہوتا ہے ابھی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ایک بار ٹرائی کرو مائک کو الاؤ تمہیں الاؤمنٹ دینی ہوگی تو وہ سن نہیں رہا ہے آپ اپنے پاس بلا لینا اپنا پرمیشن ہاں بولے ہاں۔ اس کو اپنے اپنے اپنے سے بات کر لیں کس کو آنا ہے ان کا بھائی ہے اچھا بھائی ہے آپ ان کو اپنا سسٹم دے دیں ہم آپ کے والے سسٹم سے بات کر لیں گے ان سے مجھے نا آپ کی آواز نا تھوڑی ویسی آ رہی ہے اچھا امت بھائی ہاں۔ میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں آپ اپنے والے سسٹم سسٹم کو کو کو اس اس دے دے دیں دیں اپنا والا فلک جی نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے کیا ہاں جی یہ اپنے بھائی کو لے کے آئی ہیں ارے واہ تبھی تو اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہوں ان کا مجھے اسلام چھوڑے کافی سال ہو گئے اور اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے یہ مجھے گیان بانٹتا ہے گیان نہیں بن گیانی بابا بنتا ہے کہ آج مجھے <laughs> کہہ رہا تھا یہ اسلام میں بیٹیوں کو نا زبردستی نکاح بھی نہیں کروا سکتے ٹھیک مطلب ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے ناراض ہوتا ہے ارے ایسا کیے گا کہ حضرت عائشہ نے کہاں پہ حامی بھری تھی انہیں کہیں کہ ایک حدیث دے دیں ہاں، حضرت عائشہ نے کہاں پہ حامی بھری تھی مجھے بولتا ہے کہ عائشہ بہت انٹیلیجنٹ تھی تو اسی لیے اسلام کہاں پہ حامی بھری تھی کہاں پہ حامی بھری تھی زبردستی نکاح ہوا تھا وہی تو اس کو بس مجھے گیان دینا ہے اس کو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ جتنی باتیں مجھے بولتا ہے نا اس سے زیادہ مجھے پتا ہے جیسے آپ جی، سنتی ہوں اور بھی چیزیں بہن جی وہ جو گیان دے رہے ہیں ان سے سوال کر لیں کہ حضرت عائشہ نے حامی کہاں بھری تھی اپنی شادی کی وہ بتا دیں سر میں نا ایکچولی اس سے سوال بہت کرتی ہوں بٹ اس کے اندر کی جو انسانیت ہے نا وہ اسلام نے مار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام قرآن کو جاننا ضروری ہے جاننے کا مطلب ہے کہ اگر ارے میں جانتا ہوں نا میرے پاس آ جائے میں جانتا ہوں میں دکھا دوں گا اسے ہاں تو وہی اس کو کرنا نہیں ہے وہی میں نے اس کو بولا تم آؤ تو مجھے جتنا گیان پیل رہے تھے تو <laughs> مطلب جتنا گیان مجھے دے رہے تھے تو تم وہاں کے دو نا چلے اس کو دیکھ لو ابھی ایسا کیجیے ہاں آپ ایسا کیجیے ان سے گپ شپ لگائیے اور جب بھی انہیں آنا چاہے میں ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں انہیں کہ تیاری کریں بہترین تیاری کریں میں اس کا پارٹ تھری بناؤں گا اگلے سیٹرڈے کو انہیں کہ بہترین قسم کی تیاری کریں اور پارٹ تھری میں ہمیں جوائن کر لیں اور ان کے پاس دونوں پارٹ ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو سن لیں اور پارٹ تھری سترہ کو ہوگا اس پہ جوائن کریں لیٹ سی کہ وہ کیا ہمیں دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیہ واد آپ کا جوائن کیجیے گا نکالو گا تو ویٹ اوکے آپ میوٹ کر لیں ہم ذرا سپر چیٹ لکھتے ہیں روحان دوسرے والا جی آئے انہوں نے ٹو تھاؤزینڈ روپیز کا سپر اسٹیکر پھینکا ہے indeed great content thank you Rohan دوسرے والا جی بہت بہت شکریہ اپریشیٹڈ اور روحان ہمارے پاس بہدیپ دیورا جی آئے ہیں کہتے ہیں hello currently I am at hill station area internet is not working at all stay tuned back soon sir thank you sir Behdeep ji بہت بہت شکریہ ہل اسٹیشن انجوائے کریں and have a nice time Dragon ji بولتے ہیں بھائی آج کل پورا پیسہ وصول ہوا ہے سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ thank you so much Hindi super chat sir کوئی لے لے امت بھائی آپ ایڈم سے ملو گے تو گھنٹوں ہلو گے گڈ ون ساحل بھائی یہ بھی آپ ہی لے لیں ساحل بھائی اروندر بھائی کہہ رہے یہ کیا بواسیر بنا دیا ہو بے بنا دیے ہو بے ارے باپ رے باپ ہمارے پاس جاپانی نیم آئے ہیں انہوں نے ین میں فائیو ہنڈریڈ دیا ہے تھینک یو سر بہت بہت شکریہ سر اروندر بھائی کہہ رہے اس کو رہنے تو ایڈم بھائی یہ ساحل سے بدلا ہے <laughs> اور بھوشان جنگا والا بھوشن جنگالا بھائی بھوشان <laughs> جنگا والا نہیں بھوشن جنگالا <laughs> اگلے بار سے سپر چیٹ بند کر دے گا بھوشن بھائی ایڈم بھائی کیا کیا آپ نے اس کے نام کا یار یار پاس پاس تھا بھائی پاس پاس تھا پاس پاس تھا بھائی ہاف مائنڈ والا آیت اللہ نے عدل بدل کیا ہے تھینک یو سر جائنت سرفراز جی آتے کہتے ہیں ex Muslim better not declare original dates of birth sir کوئی بات نہیں سر ڈیٹ آف برتھ پہ لب لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے سہیل بھائی آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا یار بولا تھا نا بھائی میں نے تو ڈسکارڈ پہ میسج بھی بھیجا تھا دوبارہ بول دیں یار کوئی بات نہیں many many belated happy returns of the day میرے لالا جی کو آقا کی ایڈم کی آمد مرحبا ارے جوڑ سے بول لو مرحبا چلا کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرہ ارے جھوم کے بولو مرحبا اونچا بولتے ڈلتے بولو مرحبا ذرا اونچا مرتد کی آمد مرحبا سے بولو ارے یار thank you so very much اور مذہب نہیں مزے کا ہب ہے تھینک یو سو مچ اور وی بی سنگھ نے بڑا بڑا سپر چیٹ دیا کہتے ہیں Adam this quality content is not available all over the world sir بہت بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ اور یہ آیا سر اللہ کریٹڈ مومنز مہادیو کریٹڈ ساحل ایڈم اللہ بی لائک مہادیو بچے کی جان لوگے کیا سر میں نے پڑھ لیا <laughs> کیسا ہی بڑا پڑھ لیا میں نے آگے چلتے ہیں جی کیا نبی کی تدفین کرنے کی جگہ نبی کی کیا لکھا نبی کا سسرا خلیفہ بن کے جگاڑ میں تھا ارے ارے ارے ارے نہیں جی، نالج والا ہمیں بیک سٹیج میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نہیں یہ ہمیں اکھاڑ کے رکھ دیں گے جی نالج والا جی اکھاڑ کے رکھ دیں سر آواز آ رہی ہے میری نہیں آواز آ رہی ہے نہیں اب آ رہی آواز نہیں آواز نہیں آ رہی نہیں ہے ہمیں بالکل نہیں آ رہی ہے بالکل نہیں نہیں آ آ رہی رہی ہے ایک دم نہیں ابھی تو آ رہی ابھی بھی نہیں آ رہی ہیلو ہیلو ہیلو آپ کی آواز آپ کی آواز آپ ہاں، آپ بھائی نے ابھی ابھی ہیلو ہیلو ہاں، آواز آ آ آ رہی رہی رہی ہے بھائی آپ نے نہیں نہیں ہاں، تو کہہ رہے ہم لوگوں میں سے ہیلو ہیلو ہیلو آپ آپ نے جو ابھی ایڈم بولا ہم میں سے کسی کو سننے میں نہیں آیا اب بھائی تم نے جو آیت کھولی ساری غلط بتائی ہے <laughs> ابھی سمجھ میں آیا اس کو ساری غلط سمجھ ان بڑا جا رہا ہوں <laughs> ابھی آپ نے جو ایٹم بولا ہے ہم لوگوں میں سے کسی کو سنائی نہیں دیا بھائی پھر سے بول لیں ہاں آپ آواز آ رہی ہے وہ جو تم نے بتایا نا وہ جو بات چل رہی ہے اللہ نے مثال دی ہے اس کے اندر <laughs> مثال دی ہے یہ پراؤڈ مسلم ہی ہے بھائی <laughs> میری بغیر کسی آرگیومنٹ کے تیری ختم کر دیا ہم نے جا چلا تو ہاں، ہاں۔ ہاں۔ آواز آ رہی ہے تیرے چل آگے پوری کامیڈی ابھی اتنے پانچ منٹ میں ہو گئی بھائی پورے کو کور کر لیا اسٹریم ہم پانچ گھنٹے اور چلا سکتے ہیں oh ہروندر سنگھ کیا کہہ رہے ہیں یہ پکا ہے یہ بات کرے گا <laughs> نہیں بھائی گھر پہ جا کے سو جاؤ ابھی گھر پہ جا کے سو جاؤ تم مطلب ڈر گیا ہار گئے پڑھ کے سو جاؤ ابھی اللہ ساتویں آسمان پہ ہوگا دعائیں مانگو اللہ کو خود کو بلا لو بھائی تم سے نہ ہو پائے گا یونیورس کو کور کر رکھا ہے اللہ پہ پڑھو بیٹا چلو پہ کہاں پہ لے کے اپنی بائبل کر رہا ہے بتا رہا تھا یہ Harvinder Singh thank you sir آپ نے فور ہنڈریڈ روپیز کا سپر چیٹ کے ساتھ ہمیں بتایا کہ پکا ہوتیا ہے یہ پکا ہوتیا ہے یہ جی سر اب جی آپ بتا دیجئے جی سر آپ بتا دیجئے سر یہاں پہ مسل کہاں لکھا ہوا ہے مسل کیوں دکھاؤں گا میں سر آپ کہہ رہے ہیں نا مثال ہے نا تو اللہ کو مثل لکھنا چاہیے تھا نا کہ اٹس اے مثل قرآن میں اللہ جگہ جگہ مثل کا ورڈ یوز کرتا ہے کہ اس نے مثال دی ہے جہاں پہ وہ مکری کی مثال دیتا ہے چوٹی کی مثال دیتا ہے تو وہ قرآن میں جگہ جگہ جگہ جگہ لفظ مثل آیا قرآن میں جگہ جگہ لفظ آرگیومنٹ جب تک سنیں گے نہیں آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ نے جواب کیا دینا ہے قرآن میں ہاں، جگہ جگہ اللہ جب مثال دیتا ہے تو مثل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مثل دی ہے یہاں پہ اس نے کہاں لکھا ہے اس نے مثل دی ہے سر کس بات کی مثل دی ہے مطلب کیا بول رہا ہوں رہے نا مثال ہے مثال ہے میں نے کہا یہاں پہ اس نے کہاں بتایا کہ مثال ہے کیونکہ عربی میں جگہ جگہ وہ قرآن میں بولتا ہے کہ مثل ہے جہاں پہ وہ مثال دیتا ہے میں نے کہا تھا کہ اللہ کا عرض جو ہے وہ یونیورس کو کور کر کے رکھ رکھا ہے اللہ کی کرسی جو ہے اس آیت کی بات کر رہا ہوں اس آیت کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ مثال دے رہے ہاں جو بول رہا ہوں یہ مثال ہے نا یہ مثال ہے آپ کے مطابق مثال ہے ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں ابھی شیت اللہ پہ اللہ نے کہا مثال ہے کہاں پہ اللہ نے کہا یہ مثال ہے تو یہ کہنا پڑے گا جب بات چل رہی ہے بیچ میں جی بیکوز اللہ میاں جب بھی مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے اس نے مثال دی ہے مکری کی مثال دی ہے اس نے گائے کی مثال دی ہے کتے کی مثال دی ہے ہے کتے کی مثال دی اس نے بتایا کہ وہ ہاں۔ مثال ہے اللہ نے بتایا نا اس کی مثال ہے جب وہ مثال دیتا ہے اللہ نے ابلیس سے کہا نا بھائی صاف طور پہ آگے سیدھا سیدھا نہیں کرا اس نے تو اس نے کہا کہ اس تم اس کے جیسے ہو جیسے جو لوگ میرے بچے چلتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو بتایا تھا یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے فمس اللہ تم نے کماسل فمس اللہ کماسل الکل فمس اللہ فمس اللہ کماسل الکل اللہ جب مثال دیتا ہے تو بولتا اس نے مثال دی ہے ٹھیک ہے یہ قرآن ہی ہے اب مجھے اس کے اندر اسی طریقے سے بتایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہاں لکھے سر میں مثال کے بتا رہا ہوں نا میں اس آیت میں کہاں لکھا ہے مثال کے بتا رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں میں تمہیں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ اللہ ہے جو اللہ کی بات میں مثال ڈالے گا تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تمہیں اس کے اندر اللہ نے بتایا ہے اس ان لوگوں کی طرح بن رہے ہو تم نہیں سمجھ میں وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی پہ کتنا نالج ہے <laughs> دو منٹ یہ بات کر لے بس میں ذرا پانی پی گیا ایسا تو نہ کرو نا ایڈم وعلیکم السلام مسلم ایسا تو نہ کرو نا اتنا لیٹ اتنا لیٹ آئے ہو ایسا تو نہ کرو نا پلیز نہ کریے نا اللہ اکبر اللہ خدایا یہ کیا سن رہی ہوں میں اللہ کیسے ہو مسلم نہیں لیکن یہ مسلم بھائی ہمارے جب اللہ اکبر بولتے تو ان کے اندر مردانہ جوش آ جاتا ہے دیکھو اللہ اکبر جیسے ابھی جا کے بم پھٹنے والے بم لے کے پھٹنے والے ہاں ہاں اللہ اکبر آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو گواہی دینے کے لیے اسلام میں کن چار چیزوں کی ضرورت ہے قرآن is the proof fair enough لیکن آپ جب گواہی دے رہے ہیں اشہادون لا الہ میں گواہی دیتا ہوں اسلام میں وٹنس یا گواہی دینے کے لیے کن چار چیزوں کی ضرورت ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں نے پوچھا ہے قرآن میں گواہی دینے کے لیے ختم bye bye tata goodbye گیا اسلام دیکھیں یہ سنیں گواہی دینے کے اسلام میں کن چار چیزوں کی ضرورت ہے بتا دیں اسلام میں گواہی دینے کے لیے کن چار چیزوں کی ضرورت ہے میرا جواب ہے ختم bye bye tata goodbye گیا جلدی کیوں لیجن سے بولو بولو بولو مسلم بولو باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں میں ہی آپ کو باپ ہوں ٹھیک ہے سب کا تیرے سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو لکھ دل لانت تم لوگ ابھی ہنس رہے ہو نا قیامت کے وقت تم لوگ رو رہے ہو گے خون کے آنسو اللہ میرے ٹھلے کے نیچے ہوگا سو گا چودرا ہوگا بیچارہ کتے کی طرح دوزخ میں انٹر ہوگے دوزخ میں انٹر ہوگے دوزخ میں زکوم کھانا زکوم زکوم خوش کرو تم لوگ کو اچھا مسلم بھائی مسلم بھائی نبی دوزخ میں گئے تھے کہ نہیں نبی محمد عربی گئے تھے تو دوزک میں گئے تھے کہ نہیں انہوں نے دیکھا تھا ہاں تو گئے تھے نا دوزک میں تبھی نا عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کے بال کے ذریعے ان کو نوچا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے تو نبی نے جبریل سے پوچھا کہ ان پر یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے گئے تھے کہ نہیں کیسے دیکھ لیا اندر گئے تھے ہاں، اندر گئے تھے اندر دیکھ کے آئے تھے بہت بڑی ہے نا دوزخ تو اتنی بڑی ہے دور سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا تو اندر گئے تھے یار تم لوگ قیامت میں آؤ ذرا قیامت میں ارے دوزخ بڑی ہے نا یار کوئی بھگونا تو ہے نہیں اندر کوئی مچھر گر گیا اس میں تو باہر سے دیکھ لیا دوزخ کوئی بھگونا کی طرح تو ہے نہیں بہت بڑی ہے دنیا سے دنیا سے اسی کروڑ گنا بڑی ہے ستر ہزار کروڑ گنا بڑی ہے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے تو گئے ہوں گے تبھی دیکھا ہوگا ورنہ تو, تو اس کے اندر کوئی عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے لالا جی تو اس میں جانا پڑے گا تو نبی دو میں گئے تھے پھر ہاں میں کہہ رہا ہوں پہلے تم لوگ اس دنیا میں اسلام ایکسیپٹ کر لو ورنہ تم لوگوں کا عذاب بڑا زیادہ ہوگا یار <laughs> بڑا عذاب ملے گا تم لوگوں کو میں پہلے کہہ رہا ہوں ان اللہ عزیز ذو انتقام اس کو کیا پتا ہو یار نہیں پتا ہوگا <laughs> جو گیج مانگ رہا ہے پچھوارے کے اندر اسی کو ڈال رہا ہے اللہ یار ساحل بھائی بہت دور سے چلتے ہیں پہلے پوچھو ان کو گے کا کیوں یاد آیا گے از حرام تم کیوں سزا کیا ملے گی اس کو سزا کیا ملے گی اس کو حرام اس کو سزا کیا ملے گی اس کو سزا ملے گی نا کیا ملے گی گاڈ نوز <laughs> تم گڈ نیوز مسلم بھائی مسلم بھائی تفسیر کے مطابق <clears throat> جہنم میں آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کے پچھواڑی کا جو سوراخ ہے اس میں سے جنجیر ڈالی جائے گی اور منہ سے نکالی جائے گی اور اس کو آپ کے گلے میں <clears throat> یہ کر دی جائے گی اس کو باندھ دی جائے گی ٹھیک ہے گھما دی جائے گی اب بتاؤ آپ جنت جانا پسند کریں گے یا سڑی کے اب تو سچ بول دے بھوسڑی کے کہاں پسند کرو گے مسلم بھائی جنت یا جہنم مسلم بھائی اب ٹاٹا کر دیں کہ ابھی اور کچھ چاہیے ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے بھائی بھائی ارے وہ جہنم جہنم کا عذاب ان کو ایسا تو نہیں لگا یہ اپنے کام کی چیز ہے مزے والی اپنے کو تو جہنم ہی میں جانا ہے <laughs> یہ ساحل بھائی بہت دور سے بول رہے ہو صحیح بات ہے مزہ ہی مزہ ہے <laughs> oh وہ سپاٹ بالکل نہیں رہتی تھوڑا سا گیپ رہتا ہے پھر اگڑتی ہے پھر تو اس میں تو اور مزہ رہے گا شاید ارے فلک جی کچھ کہنے لگی تھی سوری فلک جی آپ کو روکا تھا بیچ میں اینڈ بپو جی بہت بہت شکریہ تھینک یو آپ نے ہیپی برتھ ڈے وش کیا اپریشیٹ جی فلک جی آپ کچھ بولنے لگی تھی ہاں سر میں یہ بول رہی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے اس کو بہت ریکویسٹ کیا وہ بول رہا ہے میرا نا مائک پہ آ کر ممی لوگ ہیں تو پاسبل نہیں ہے چلے نیکسٹ سیٹرڈے کوئی بات نہیں نیکسٹ سیٹرڈے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہاں تو پاس تو وہ آپ کمنٹ میں بات کر لو گے کیا کوئی پرسنل نہیں کمنٹ میں نہیں no I don't do that ہم جو بھی بات کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں کمنٹ میں آپ بات ہی نہیں کر سکتا ہوں میں سوری میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی لمبی ٹائپ ٹائپ کروں وہ جب بھی آئیں سٹریم میں آ جائیں اور ہم ان سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلیے thank you thanks a lot appreciate it اور جی یہ دنکو جی نے سپر سٹیکر دیا جناب سہیل بھائی آپ پڑھیں گے کوئی پڑھے گا مسجد سے نکل کر اے مومن ایڈم کی گلی میں آ تو صحیح کعبہ بھی یہیں پر پائے گا جنت یہوں مل جائے گی سبحان اللہ سبحان روحان دوسرا والا نے فور ہنڈریڈ روپیز کا سپر سٹیکر پھینکا ہے سر بہت بہت شکریہ سر ساحل بھائی جسے نالج والا سمجھا وہ پراؤڈ مسلم نکلا مومن کے نام پر ہوا نکلا جو روکتے تھے ہمیں شراب پینے سے آج انہیں کی جیب میں پوا نکلا پوا کی یاد دلا دی روحان بھائی نے پوا کی کافیہ ملا دیا ارے باپ رے باپ اور یہ جناب وشال سنگھ جی آئے ہیں فائیو ہنڈریڈ روپیز کے ساتھ ساحل بھائی اسلام میں گواہی کے لیے کوئی چار چیز نہیں چاہیے صرف ایک چیز چاہیے ایمان ایمان good very well sir ji doctor یاجوج ماجوج اللہ مثال کے ساتھ اللہ مثل کے ساتھ پاؤ پیاز نیمبو دیتا کہ نہیں <laughs> مثل پاؤ یہاں ایک ڈش ہے بھائی مہاراشٹر کی ارے میرے کو اچھا، نہیں پتا تھینک یو ہاں، لالا جی اگر بکرا سکس دیکھیے گا تو اس میں جی۔ خدا کہتا ہے ان ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا ما فما یعنی اللہ مکھی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو اس کی بھی مثال دینے سے گریز نہیں کرتا بے شک بے شک لیکن اللہ مثال دیتا نا اس کا مطلب ہے ہاں بالکل مثال دیتا ہے پھر وہاں پہ نہیں دے رہا ہے بالکل بالکل مثال کا اور اللہ بھول گیا تھا مثال دینے یہ مومن آ کے دے رہے ہیں جی۔ بے شک اور ہمارے پاس وشال سنگھ جی آئے ہیں انہوں نے 2800 روپیز کا سپر سٹیکر پھینکا ہے thank you so very much sir جی سر یہ پڑے گا کوئی آواز آ رہی ہے کیا میری جہاں تک میں جانتا ہوں میں ایڈم بردر کو بڈے وشز دینا چاہتا ہوں سر بہت بہت بہت شکریہ sir thank you so very much بہت دھنیہ واد appreciate thank you so very much جی، بہت شکریہ جی آخری آیت آج کی رکھنے لگا اس کے بعد سٹریم کا ہم اختتام کریں گے بہت بہت شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے بات ہو رہی تھی گواہی کی قرآن میں اللہ کوئی گواہی دے رہا ہے لیٹ سی اللہ گواہی کے دے رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے شاد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اول العلم قائمن بالقسط جیم کے اوپر میں یہاں پہ بریک مارتا ہوں میاں ساجد صاحب بغیر رکے ہوئے جب تک جیم نہیں آئے آپ نے ٹرانسلیشن کرنی اوہو بغیر رکے ہوئے سٹاپ نہیں سٹاپ نہیں ہے جیم تک سٹاپ نہیں ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا و ملائکہ تو اول العلم قائمن بالقسط جیم تک شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا و ملائکہ و اول العلم قائمن بالقسط ہے نا میں گواہی دیتا ہوں جی شہد شہد اللہ انہ اللہ گواہی دیتا لا الہ الا ہو کوئی عبادت لا الہ کوئی عبادت کے لائق یا الہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر ہوا وہ والملائکتو اور فرشتے و اول العلم اور جو علم رکھتے ہیں جی جی جو جی علم رکھتے ہیں قائم بالقسط جی آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ قائم کر رہے ہیں ہاں۔ انصاف کو اسی کو سمجھنے کی جی، کوشش کریں یہ دیکھیں قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے شہد اللہ اللہ گواہی دے رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے کس کی صرف اپنی نہیں اللہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا ہوا و ملائکہ تو وہ اول العلم قائمن بلک کہ نہیں ہے کوئی خدا اس کے اور ملائکہ کے اور فرشتوں کے اور علم رکھنے والوں کے اور یہ سب مل کے میزان کو سنبھال رہے ہیں اللہ گواہی کیا دے رہا ہے اللہ گواہی کیا دے رہا ہے اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہے نہیں واؤ کا سیگا بیچ میں بیچ میں واؤ ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے نہیں ہے کوئی خدا اس کے اور فرشتوں کے اور علم رکھنے والے انسانوں کے سوا اور یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ قسط کو قائم کر رہے ہیں یہ دیکھیے سر اللہ وٹنس اللہ گواہی دے رہا ہے خود گواہی دے رہا ہے دیر از نو ڈیٹی دی اینجلس قرآن قرآن کی کی ٹرینٹی مور دین ون خدا اب اس کو اردو میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب یہی گیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خواہ خدا نہیں اور فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کسی اور نے گواہی نہیں دی ہے کسی اور نے اللہ نے گواہی دی ہے شاد اللہ گواہی صرف اللہ کی شاد اللہ ہُو شاد اللہ ہوں وہ گواہی دے رہا ہے شاد اللہ لا الہ الا ہوا و ملائکہ تو اول العلم اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا اس کے اور فرشتوں کے اور اول العلم کے اور یہ سب کیا کر رہے ہیں جسٹس مینٹین کر رہے ہیں اچھا، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا اور سارے فرشتوں کے اور اہل علم کے اور وہ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اللہ خود گواہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور سارے فرشتے اور اہل العلم اور وہ عدل قائم کرنے والے ہیں بریکٹوں کے بغیر پڑھے نا بریکٹوں کے بغیر پڑھے نا آپ کو نظر آ جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے بریکٹوں کے بغیر پڑھے آپ کو پتہ لگے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا و ملائکت و اول العلم قائمن بالکست جیم یہاں پہ آیا بریک یہاں پہ ہے بھائی اس کے علاوہ کہیں بھی بریک ہے نہیں thank you so very much اور انہو کا بھی سیگا یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا بے شک زور دیا گیا تاکید کا سیگا استعمال کیا گیا یہاں پر آیتیں آج دکھائی ہیں ان کی ٹرانسلیشن میں آپ کو زبردست قسم کی کمن کیریاں ملیں گی گواہی کی بات اس لڑکے نے کی تھی مجھے ایک دم آیت ذہن میں آ گئی اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اور فرشتوں اور علم کے لوگوں کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے who the hell are you to یا تو اللہ قرآن میں کنٹراڈکشن کر رہا ہے اگر قرآن میں اللہ کنٹراڈکشن نہیں کر رہا تو اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی اللہ نے یہ والی آیت قرآن میں نازل ہی کیوں کی اللہ کو کہنا چاہیے تھا شہد اللہ اللہ ہوا جیم بغیر واؤ کے الملائی تو وہ اول العلم قائم اور ملائکہ اور علم والے قسط کو قائم کر رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جسٹس کو قائم کرنے کے لیے ملائکہ کیوں ہے پھر وہ تو اللہ نے قائم کرنا ہے ٹھیک ہے نو میٹر آپ اس آیت کو کیسے بھی دیکھو اللہ نے فرشتوں کو یہاں پہ ڈیوٹی اسائن کی ہے ایک خاص لیول اسائن کیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے علی بھائی اینڈ ساحل بھائی سمجھ لگی یہاں پہ گیم کیا ہوئی ہے یہاں پہ جی علی بھائی پانچ ہو بھائی علی بھائی کا انٹرنیٹ ضعیف ہو گیا نہیں میری آواز آ رہی ہے اب آئیے میں کہہ رہا ہوں ہم دو شروع ہوئے تھے پانچ ہو گئے ابھی جب تک تیسرا گھنٹہ چل رہا تو دو خدا چل رہے تھے ابھی پانچ گھنٹہ چل رہا ہے پانچ ہو گئے خدا نہیں سر میں نہیں ہو گئے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا و تو و اولو العلم اینڈ دی اینجلز اینڈ علم رکھنے والے اینڈ نالج رکھنے والے یہ آیت اللہ نے لکھی تھی جب اس نے ابھی کسی دنیا میں کسی چیز کو نہیں بنایا تھا صرف سپوزٹلی وہ اکیلا تھا قرآن کریٹڈ نہیں ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے ہمیشہ اللہ ہے کلمہ اللہ شہد اللہ اللہ لا الہ اللہ پہلی بات اللہ گواہی کس کو دے رہا ہے اس کا مطلب اللہ کے پاس کچھ اور لوگ ہیں جن کو وہ گواہی دے رہا ہے اللہ اپنا خود ہی گواہ بنا ہوا ہے کیسے کس کے سامنے اگر اس وقت کوئی نہیں ہے جس وقت اللہ نے آیت لکھی ہے اور لوہے محفوظ پہ سیو کی ہے اس وقت اگر اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ گواہی کس کو دے رہا ہے اپنے آپ کو گڈ گڈ پوائنٹ اپنے آپ کو گواہی دے رہا ہے صحیح بات ہے اور کون مانگ رہا ہے اس سے گواہی پھر دیر دیر از مور دین وقت ورنہ گواہی دینے کی ضرورت کیا اللہ کو شہاد اللہ اللہ گواہی دے رہا ہے ہے کس کو دے رہا بے شک لا الہ الا ہوا و تو و اولم نہیں ہے کوئی خدا اس کے اور فرشتوں اور اولو اولم کے کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے اللہ تو برا فضیح و بلیغ عربی کے اندر تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے توحید مر گئی ہوئی ہے قرآن سے ہی ہے کوئی مولوی ہے کوئی امام ہے کوئی عربی اسکالر ہے کوئی جو میری ان تمام آیتوں کو کمبائن کر کے دکھا سکے کہ میں نے جو بولا آج غلط بولا ہے ایک آدھی آیت کے اوپر گیم نہیں ہے میں نے آپ کو ملٹیپل آیتیں دکھائی ہیں ایک آدھی آیت کو آپ کو من بلا کے گیم صحیح کر سکتے ہیں یہ ساری آیتوں کے ساتھ فل سٹریم بناؤ سالو جتنے بھی تم لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہو بنا کے دکھاؤ اگر باپ کی اولاد ہو ایک باپ کی اولاد ہو تو آج کی جتنی بھی آیتیں ہیں جتنی بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک سٹریم بنا کے کے اس کو ڈیفینڈ کر دکھاؤ اگر تم لوگ ایک باپ کی اولاد ہو ابھی اگلے سیٹرڈے کو پھر آؤں گا اور پھر توحید کی وہ کروں گا کہ تم لوگوں کی سوچ ہے اچھا لالا جی اللہ نے عالم اروا میں ہم لوگوں کی جانوں سے تو ایک عہد لیا تھا پیمان لیا تھا اور گواہی لی تھی لیکن ہاں۔ اللہ خود کس کو گواہی دے رہا ہے یہ خود نہیں بتا پا رہا ہے یعنی اس کے پہلے بھی کوئی گوڈ رہا ہوگا کوئی خدا رہا ہوگا ہے نا ابھی اگلی سٹریم میں میں دکھاؤں گا تفاصیروں کے اندر کس طریقے سے توحید ختم ہوتی ہے اللہ دعا بھی کرتا ہے اللہ تسبیح بھی کرتا ہے ابھی تو ہم تفسیروں پہ گئی نہیں ہیں کیونکہ ملے بار بار آگے بولتے ہیں قرآن سے دیکھو قرآن سے دیکھو قرآن سے دیکھو ابھی ہم جائیں گے تفسیروں کے اندر پارٹ تھری میں پارٹ تھری میں جب تفسیروں کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھو گے اللہ خود دعا کرتا ہے اللہ دعا کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے کوئی تو ہے نا اللہ سے بھی بڑا جس سے وہ دعا کرتا ہے ہے نا کوئی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چھپا رہا ہے وہی خدا ہے سید چچا آئے ہیں ہمارے پاس سید چچا پانچ منٹ ہے جو بولنا بول دیں کوئی ریورٹل نہیں دے گا آپ کو چاہے السلام علیکم وعلیکم السلام بولتے جائیں نہ کیا آپ بول رہے اسلام میں بہت سارے خدا ہے بول رہے کیا ایسا کرسچینٹی کے ایسا ہے بول رہے کیا تو سید چچا چار گھنٹے آپ بیک سٹیج میں بیٹھے رہے ہیں پھر آپ باہر نکلے ہیں پھر آپ دوبارہ آ گئے ہیں بھائی آپ کو میں نے کہا کھلا موقع ہے کچھ بولنا ہے تو بول دیں ورنہ میں آپ کو ہٹا کے اسٹریم ختم کر رہا ہوں دیکھیے ہمارے پاس تو ایک ہی خدا ہے اگر آپ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے دکھا دیا کہ ایک نہیں ہے بہت ڈھیر سارے ہیں کوئی بولنا ہے تو بتائیں بہت سارے خدا ہے ہمارے پاس ہم تو میں نے دکھا دیا تم نے دکھا آپ نے سٹریم ساری سنی ہے نا جب میری سٹریم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ میری سٹریم میں بیٹھے ہوئے تھے یا محلیج کو دیکھ رہے تھے جا کے اس کی سٹریم میں ہم بولتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا اور بھی خدا ہے میں نے دکھا دیا نا قرآن میں ہے نا آپ بولیں یا نہ بولیں اسے فرق نہیں پڑتا نا قرآن میں کیسا ہے بھائی جب ہم ہم کو اسی لیے اسی لیے جو میری اسٹریم آج میری بیک میں بیٹھ کے آپ جو محلیج کی اسٹریم میں دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے وہ کام نہ کریں اور جو مٹھ مار رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں میری اسٹریم کو دیکھ لیں قرآن کی آیتیں میں نے دکھا دی ہیں حدیث سے میں نے دکھا دی ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر نیکسٹ سٹریم میں آئے گا پھر مجھے بتائیے گا میں نے کہاں پہ غلط بولا ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ یہ آپ یہ بتا یہ یہاں پر میرے کو کہ ایک سے دو خدا ہے چلیں جائیں یہاں پہ میں تمہیں دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دکھاؤں اوکے جی بھائی لوگوں thank you so very much جو جو لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے تھے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جاتے جاتے بھی لوگوں نے سپر سٹیکر بھیجا ہے ششانک شرما جی نے فورٹی روپیز کا سپر سٹیک بھیجا ہے sir thank you so very much Lucas ji نے hundred and seventy nine rupees بھیجے ہیں yo hey guys I am late dead I miss the best part نہیں sir you have not miss the best part بہت بہت پارٹ ہیں آپ دیکھیے گا جو بچ گیا ہے وہ ضرور دیکھیے گا ٹوینٹی ڈالر ہمیں دیے تھے ششی ششی پرشار ششی پرشار جی نے بہت بہت شکریہ thank you so very much جن جن لوگوں نے مجھے ہیپی برتھ ڈے وش کیا ہے ان سب لوگوں کو بھی بہت بہت تھینک یو جو جو لوگ ہماری اسٹریم میں جوائن کیے تھے چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ نان مسلم تھے ان سب کا بہت بہت تھینک یو ہمارے امت بھائی thank you so very much Sahil بھائی thank you so very much Ali بھائی thank you so very much and بھائی thank you so very much آپ سب جڑے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپریشیٹیڈ آج کی اسٹریم کے مختلف ٹکڑے جس جس نے یوز کرنے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اسپریڈ دا نالج پھیلاؤ آج کی اسٹریم اور لاسٹ اسٹریم میں سے اگر آپ ریفرنسز کو اکٹھا کرو یار پلیز میوٹ کر دیں مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے ان کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے اس کا ایک کمپلیٹ ڈیٹا نکالو آپ لوگوں پتا پتہ لگے گا ایسی چیز ہے جو کہ ملوں نے انہوں نے ڈالی ہے اور یہ سید چچا جس طرح آگے بکواس کرتے تھے پہلے سے ملوں کو گالیاں نکالتے تھے آج ملوں کو گالیاں نہیں نکالی انہوں نے میں چاہ رہا تھا کہ وہ آج بھی آ کے ملوں کو گالیاں نکالیں لیکن آج انہوں نے نہیں نکالی کیونکہ ملوں کو جب تک گالی نکالتے رہو گے ملوں نے ہی مونتھیزم ان اسلام نکالا ہے توحید ان اسلام نکالا ہے قرآن کے اندر لفظ توحید بھی نہیں ہے وہی ملے جن کو سید چچا گالیاں نکالتے تھے آج انہوں نے آگے گالیاں نہیں نکالی کیونکہ آج ہم نے پورے قرآن کے ذریعے قرآن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے توحید کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اگلے سیٹرڈے کو میں تفسیر کے تھرو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا پچھلے سیٹرڈے کو میں نے توحید کا سٹارٹ لیا تھا کلو اللہ احد سے میں نے کل اللہ احد کو بیسیکلی ڈسٹرائی کیا تھا آپ نے دیکھا آج کسی بندے نے آ کے کل اللہ احد کو یوز بھی نہیں کیا وہ والی صورت جس کو ہر دوسرا مسلمان آ کے یوز کرتا تھا آج تو عید کے اوپر کلو اللہ احد بولنے والا ایک مسلمان نہیں آیا ہر وہ مسلمان جسے لاسٹ ٹائم بول دیکھ لی ہوئی ہے اس نے آ کے آج کلو اللہ احد نہیں بولا امیجن دیٹ ایک دفعہ نہیں کوئی بول سکا اسے کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنا میرا خیال تھا کہ شاید کوئی ادا آ کے بول دے گا دوبارہ اور مجھے پرانی بات کو رپیٹ کرنا پڑے گا ناٹ اے سنگل ون جو جو مسلم میری اسٹریم دیکھتے ہیں آج ان میں سے کسی ایک بندے نے کلو کی نام بھی نہیں لیا اتنے کا توحید سورہ اخلاص میں ہے میں نے آج آپ لوگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ پتھر بھی اللہ کی برابری کر رہا ہے قرآن کی صورتیں اور آیتیں اللہ کی برابری کر رہے ہیں قرآن ایک بندے کی طرح آ رہا ہے قرآن کے ہر چیپٹر پرندوں کی طرح آ رہے ہیں وہ اپنے پروں سے انسانوں کو چھپا لیں گے اللہ کے عذاب سے اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے عجیب قسم کی جو کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اللہ کے پاس العلیم ہے ونز ہے پرولر میں اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بھی ایکزالٹیڈ ون ہے عیسیٰ بھی اللہ کا کلمہ ہے ہے کوئی مسلمان جو ود پراپر ریفرنس آئے ہمارے پاس آئی چیلنج تفسیر جس کو میں جب دکھاتا تھا تو یہ لوگ بولتے تھے کہ تفاسیر میں مت جاؤ تفسیر کو ہم نہیں مانتے کرتبی کو ہم نہیں مانتے تبری کو ہم نہیں مانتے ابنی کتیر کو ہم نہیں مانتے جہاں سے میں جو چیز دکھانے کی کوشش کرتا اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے آج نہیں کچھ لکھایا میں نے آج نہیں ہم گئے تفسیر کے اوپر پچھلی دفعہ بھی نہیں گئے تھے ہم تفاصیر کے اوپر اب تفاصیر کے بغیر تمہارا مونتھیسٹک ریلیجن توحید پروو پروو ہی ہی نہیں نہیں ہوتا کے بغیر تم کر سکتے ہو وہ تفاسیر رکھا ہوا ہے اس کے بغیر تم لوگ امب نہیں پروو کر سکتے ہو نہ جاؤ وہاں پہ اب اگلے ہفتے آؤ ہاں تفاسیریں لے کے میرے پاس میں تفاسیروں سے اگلی دفعہ میں کریپ کروں گا تمہارے اس توحید کو تفسیروں سے میں تمہاری توحید کی واٹ لگاؤں گا قرآن کنٹراڈکس قرآن تفسیر تفسیر حدیث حدیث قرآن ڈسٹروئز توحید حدیث ڈسٹروئے توحید تفسیر ڈسٹروئے توحید دیر از نو توحید دیر از نو وحدنیت آف اللہ اللہ کی وحدنیت صرف ملوں کی زبان کے اندر ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے یہ میں نے ثابت کر دیا ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ریفرنس اسکرین کے اوپر تھے ہے کوئی جو مجھے چیلنج کرتا ہے پوری دنیا اسلام کے اندر 1.8 بلین مسلمانوں کو کو چیلنج ہے جاؤ میری ان دو سٹریموں آ کے ڈسٹروائے کر کے دکھاؤ اگلے سیٹرڈے کو سیم ٹائم کے اوپر 9 پی ایم انڈیا ٹائم پہ ہم پھر ملیں گے توحید کا پارٹ 3 کریں گے میں نے کہا تھا دو ہزار بائیس کے اندر ہم توحید کی واٹ لگا دیں گے دو ہزار بائیس توحید کی واٹ لگ چکی ہے جو آخری پن ہے ان لوگوں کے اندر آخری سرت ہے ان کے اندر وہ سرت ختم ہو چکی ہوئی ہے کسی نے سورہ اخلاص کا نام نہیں لیا آج بلکہ آج تو شفیع جیسا بندہ بول گیا اس سے زیادہ صحیح صحیح قرآن کی آیت دکھاتا ہوں اس کا مطلب قرآن میں ضعیف آیتیں بھی ہیں یہ حالت ہو گئی ان لوگوں کی قرآن میں زیادہ صحیح زیادہ بہتر آئے ہیں اور کم بہتر آئے ہیں that's the reality of Islam اسلام ختم ہو چکا ہوا ہے ان کے پاس جو آخری ہیں وہ لالا کے دے رہے ہیں ان حجتوں میں بھی یہ رہ جاتے ہیں بےچارے they have no reference they have nothing at all they are dead meat that's the reality of Islam اس کے ساتھ ہی ہم آج کی سٹریم ختم کریں گے ایک دو سپر چیٹس ہو رہا ہے ان کو لے لیتے ہیں لوکاس جی نے ہمیں بولا ہے ایڈم کو سن کر لگ رہا ہے کچھ اچھا مس کیا ہے جی کافی کچھ آپ نے مس کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہیپی برتھ ڈے آیا ہمیں امت زائی کی طرف سے thank you so very much اور ایک اور لوکاس جی کی طرف سے ہمیں ہیپی برتھ ڈے آیا thank you so very much Lucas ji thanks lot آپ نے ہمیں ایک اور ہیپی برتھ ڈے دیا جن جن لوگوں نے آج ہمیں سپورٹ کیا ہے سب لوگوں کا بہت بہت بہت تھینک یو سب لوگ جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہ سپر چیٹ دیے ان کا بھی تھینک یو جن لوگوں ہمیں پیٹریون پہ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت بہت تھینک یو حقوق سیکر جی آپ آئی ہیں آپ کا سواگت ہے لاسٹ ورڈز آپ میوٹ ہیں السلام علیکم Adam sir hello Sahil sir hello Saji sir hello Ali بھائی ہیلو امت بھائی سب ٹھیک ہو حقوق سیکر جی کیسی آپ میں جی، جی، نہیں سر آپ بند کر لیں میں میں میں ہم مجھے بیک پہ کچھ تھوڑی سی بات اسی لیے اینڈ جڑی ہوں نہیں وہی میں سن رہی تھی سارا کچھ ابھی یہ یہ کر لیں گے لوگ جو ہر مذہب کو برا بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ فرسٹ آف آل جو ہندوؤں کو اسپیشلی نا کتنے خدا ہیں یہ ہے وہ ہے اب بولو اب تو آپ کا اللہ بھی ایک نہیں نا ثابت ہو رہا آپ کہتے ہو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا تو آپ نے تو خود ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں پھر یہ تو فیک ثابت ہو گیا let them think till next Saturday پھر تو آپ ان کا کریا کرم باقی کا بھی کر ہی دو گے توحید کا کریا کرم کر رہے ہیں ان کا نہیں جی۔ توحید نہیں eh, مین ان کا توحید کا ہی thank you so very much appreciate it thank you اکسکر جی آپ جڑیں بہت بہت شکریہ ہمارے پاس ساجد بھائی last comment sir and Shashank ji thank you آپ نے کچھ پوچھا تھا سوری اگر مس ہو گیا thank you for happy birthday next time میں کریں گے sir we are going to end the stream thanks lot appreciate it sir بہت بہت شکریہ ساجد بھائی لاسٹ کامنٹ جی میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے نا اتنا بڑا ٹاپک ہے اور یہ آپ پر ہی زیبہ دیتا ہے کہ اگر سمجھ لیجیے کہ ایک سورج ہے اس کو چراغ دکھانے کا مانند یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور یہ ٹاپک جو آپ نے اٹھایا ہے یہ آپ ہی کے بیسات ہے کہ آپ اس پر مزید گفتگو کریں اور کرتے جائیں یہ اصل میں نا بہت جو نارمل ٹاپک ہیں ان سے بہت ہٹ کر کے اور جو بالکل عام ٹاپک ہیں چاہے حدیثوں میں بہت ساری باتیں ہیں تو ان سے بالکل ہٹ کر کے ہے اور مسلم کو خاص طور سے اس پہ ایسا پوائنٹ آف ویو چاہیے جس سے وہ اسلام کو چھوڑ سکیں اللہ اگر محمد کی تعریف کر رہا ہے جیسے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ درود بھیجتا ہے سلاد بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے لیکن اس کا مطلب بھی آپ آپ کی زبان سے میں نے سنا کہ نہیں ان اللہ و ملائے کہتے علی نبی کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے جی جی بس یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اور جتنے دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی لائک اور شیئر کرتے رہے اور لالا جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں بھی اب واپس آ ہی گیا ہوں اور تو ہر فرائیڈے کو سات بجے سے لے کر نو بجے تک میری بھی اسٹریم ہوگی تو بس سبحان سبحان اللہ اللہ چلے جی جی فرائیڈے کو آپ کے کے کے ساتھ جوائن بھی ساحل جی۔ جی، ساحل بھائی بھائی کی اسٹریم اسٹریم ہوتی ہے نو نو بجے بجے ساڑھے اس پہلے میری ہوگی پھر یہاں سب لوگ بہت بہت شکریہ جن کے اپنا پورا کا پورا مذہب اتنے زیادہ پہ اور اتنے زیادہ جاننے والوں پہ اور اتنے زیادہ غیب کے علم رکھ والوں پہ اور ٹکا ہوا ہو پھر ان کو پھر یہ جو تانا ہے نا یہ نہیں مارنا چاہیے ایٹ لیسٹ ان پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا یہ تانا مارنا مورتی پوجک کا تانا مارنا کسی کو یا ٹرینٹی کا تانا مارنا کسی کو بھائی لوگ آپ تو منہ بند ہی رکھو بس آپ تو بولو ہی نہیں تھینک یو بے شک تھینکس لاٹ علی بھائی امت بھائی last comment sir S M بھائی آپ کے آپ کے سامنے ہماری کیا بسات ہے کہ آپ آپ کے یہ فائنل کمنٹ کے بعد ہم کچھ بولیں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جو مومن ادھر آتے ہیں وہ اپنے عالموں کے پاس جائیں اور لے کے آئیں ان کو پکڑ کے یہاں پہ ڈیفینیٹلی بہترین کہا کیونکہ ان کے پاس تو امب نہیں ہے ان کو بیسک بیسک نہیں پتا ہمارا چیلنج ان کے بڑے بڑے اساتذہ اکرام کو ہے اور وہ کھلا چیلنج ہے کسی بھی لائف سٹریم میں کبھی بھی جڑ سکتے ہیں ہم باقی سب کو پوائنٹ سے ہٹا کے ان کے استاذہ کو پہلے لیں گے یہ ہمارا بھی وعدہ ہے ان کے سب اساتذہ کے ساتھ جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے سر اوپن چیلنج ہے اوپن لائف سٹریمز ہوتی ہیں کبھی بھی ہماری کلوز اینڈ لائف سٹریمز نہیں ہوتی ہم جو بات رکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ رکھتے ہیں thank you so very much Amit بھائی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی بڑا ہی زبردست ایپیسوڈ نمبر ٹو تھا and I am sure episode number three میں بھی بہت کچھ ہم لوگوں کو سیکھنے ملے گا سارے جتنے ہمارے مومن بھائی ہیں مومنائیں ہیں آپ سبھی لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے میری کہ اپنے عقلوں پہ جو آپ نے اللہ کا تالا لگایا ہوا ہے اسے ذرا کھول کر ایک نیوٹرل پرسپیکٹو کے ساتھ آپ اسلام کو دیکھے اسٹڈی کرے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے اور ہم جو بتاتے ہیں اس کو ری چیک کرے ویریفائی کرے اور سب سے بیسٹ طریقہ جو امت مولانا امت صاحب نے ابھی بتایا اپنے علماء کو پریشان کرے اور ان کو اٹھا کے اسٹریم میں لے کے آئے اپنے موبائل سے کنیکٹ کروائے اگر ان کے پاس اسمارٹ فونس نہیں ہے اور ان کو کہیے کہ آپ جا کر اسلام کا دفاع کرے اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو لے کے آئیے لیکن ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے پھر سے ریویزٹ کرے اسلام کو اور اپنی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا لے اور جتنے ہمارے ویورز ہیں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے چینل کو جتنے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے صرف ویو کرتے ہیں ویڈیوز وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور ڈسمبر تک ڈسمبر اینڈ تک ایک لاکھ سبسکرائبر کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا ممکن نہیں ہو سکتا تو پوری محنت کریے سارے جاننے والوں کو چینل کا لنک شیئر کریے تاکہ ون لاکھ سبسکرائبر ہو جائے اور پارٹی شارٹی بھی ہو جائے اور جیسے ہی کلوز ہو کمنٹ کا آپ لوگ دینا نہ بھولیں اپنا خیال دوستو رکھے خیر جے ہند یو سو ویری مچ ساحل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا دھنیہ واد کو دیکھیں نوٹس بنائیں مسلمانوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں make sure you show them their hypocrisy اس کے ساتھ ہی جے ہند یشوا اکبر العظیم